We are going to introduction he is very well he Islam and Christianity very well has sorry some پرٹ مورتی تھینک یو سب لوگوں کا بہت بہت دھنیہ واد شکریہ آپ لوگوں کا فیوریٹ مرتد آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر ہماری سیٹرڈے کی ویکلی لائف سٹریم ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے پاس ہیں امید ہے آپ سب کا ویک خیریت و آفیت سے گزرا ہوگا اس ویک میں کافی حرکات و سکنات ہوئیں کچھ نیوز بھی ہوئیں کچھ حرکات ایسی ہوئیں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ویڈیو بناؤ مگر وہ ایک اسلامک ٹاپک نہیں ہے تو ہم نے نہیں بنائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوئی کہ بہت سارے سیکولر قسم کے لوگ آئے ڈفرینٹ چینلس کے اوپر اور یہ بہت ضروری تھا کہ ہم دکھائیں آج کہ اسلام کے مطابق باقی سب لوگ کیا ہیں کون ہیں اور اسلام کی نظر سے اگر باقی سب کو دیکھنا ہے تو کیسے دیکھنا ہے یہ جو ہمارے انڈین معاشرے کے اندر ایک چیز ایڈ کر دی گئی ہے کہ سب بھگوان ایک سے ہیں اور جو ایک گانا بھی گایا جاتا ہے یہ تمام چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ انڈیا میں ایک فالس آئیڈیالوجی کریٹ کی گئی اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے ونس اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں انڈیا میں ایک فالس آئیڈیالوجی ایک جھوٹی آئیڈیالوجی کریٹ کی گئی اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے اب وہ کس نے کی کیوں کی اس کے اوپر میں آج تو نہیں جاؤں گا لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ کیوں ہمیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ تمام بھگوان ایک جیسے ہوتے ہیں اسپیشلی جب آپ اس کے اندر مسلمانوں کو ڈالتے ہیں اسلام کو ڈالتے ہیں اور اسلام کی ٹیچنگ کو جب ہم دیکھتے ہیں اسلامک ٹیچنگ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک خاص ڈفرنس ملے گا آپ کو اور وہ ڈفرنس یہ ملے گا کہ اسلام کہتا ہے یا اسلام یا کچھ نہیں میں رپیٹ کرتا ہوں اسلامک ٹیچنگ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو اسلام کہتا ہے یا اسلام ورنہ کچھ بھی نہیں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہوئے آگے چلیں گے تو آج ہم ٹائٹل آپ سب نے دیکھا اس ٹائٹل کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ لگا تو بڑا مشکل ہو جائے گا آپ سب کو سمجھانا کہ آج کی ہماری لائف سٹریم اس بات پہ چلے گی کہ اللہ جو ہے سپوزڈلی جس نے سپوزٹلی قرآن دیا وہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو جو بھیجی گئی ہے پورے عالموں پہ یعنی کہ اللہ نے اسلام مسلمانوں کہہ دیا تم بہترین ہو بات ختم باقی سب کون ہے باقی کوئی بھی ہو جیسا بھی ہو وہ تم سے بہتر نہیں ہو سکتا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ چاہے دنیا کا اچھے سے اچھا انسان بھی کیوں نہ ہو چاہے دنیا کا بہترین سے بہترین ہیومن بینگ بھی کیوں نہ ہو اللہ کے اس کول کے مطابق وہ کبھی بھی ایک مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے حدیث مبارکہ میں اس کی تفسیر دی جاتی ہے اس طریقے سے کتاب التفسیر ہے صحیح بخاری کی اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ تم بہترین قوم ہو جو اس دنیا میں لوگوں کے اوپر اٹھائی گئی ہے کیوں کیوں کیونکہ تم باقی لوگوں کو ان کے گردنوں میں زنجیریں ڈال کر گھسیٹتے ہوئے اب میں ایڈ کر رہا ہوں بریکٹ سٹارٹ کتے کی طرح بریکٹ کلوز ان کو دین اسلام میں لے کر آتے ہو ونس اگین یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر صحیح بخاری میں کی ہوئی ہے کتاب التفسیر کے اندر حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ستاون کہتی ہے کہ تم مسلمان بہترین قوم کیسے ہو کیسے ہو اس لیے ہو کیونکہ تم غیر مسلمانوں کو نون مسلموں کو ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر بریکٹ سٹارٹ کتے کی طرح بریکٹ کلوز گسیٹتے ہوئے اسلام میں لے کے آتے ہو یہ کتاب التفسیر ہے صحیح بخاری کے قرآن کی نمبر 3 تھری سو ایک کی اب اگر آپ کے پاس بیسک آئیڈیالوجی ہی یہ ہو تو آپ کبھی بھی کسی دوسرے مذہب کے انسان کو اچھا کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ میرا پہلا سوال ہوگا آج ہم بہت ساری چیزیں دکھائیں گے کافی حدیثیں کافی تفسیریں دکھائیں گے قرآن کی آیات دکھائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس وقت تقریباً چھ سو ساٹھ لوگ دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس اسٹریم کو ہر جگہ شیئر کر دیں کیونکہ جتنا آپ لوگ شیئر کریں گے اتنا ہی پھیلے گا اور اگر آپ شیئر نہیں کریں گے تو ہمارا چینل آلریڈی آپ لوگوں کو پتا ہے بہت حد تک شیڈو بین ہے اور ایسا مشکل ہوئے گا کہ ہماری اسٹریم ہر جگہ تک پہنچ سکے انلیس کہ آپ لوگ اس کو شیئر کریں سب سے بہترین جو ہماری مدد ہے جو آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ شیئرنگ ہے پلیز اسٹریم کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سب لوگوں تک پہنچے واپس چلتے ہیں اپنے اسی مدعے کے اوپر اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ جو ہمارے پیارے دوست بھائی ہیں وہ کچھ کامنٹ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے کامنٹ کو ریمو کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ بھائی وہ لائف چیٹ کے کچھ رولز ہیں جو کہ یوٹیوب نے بنائے ہوئے ہیں جن رولز کا پالن آپ کو کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو مسئلہ ہوئے گا اسی وجہ سے ہمارے ماڈریٹر جو ہیں ان کو پھر بعض دفعہ ریموو کرتے ہیں تو ہر قسم کے مذہب کے سپوزڈلی اعلیٰ بندے یو نو سپوزڈلی اعلیٰ بندے کو گالی شالی نہ نکالیں یعنی کہ اس کے پرائیویٹ پارٹ وغیرہ کو ڈسکس نہ کریں کیونکہ ہماری اسٹریمس ایٹین پلس نہیں ہوتی تو پلیز اپنے جذبات پہ قابو رکھیں چیٹ کے اندر لائیو چیٹ کے اندر تاکہ ہماری لائیو چیٹ صحیح رہے اور یوٹیوب کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق رہے اچھا آگے چلتے ہیں اسلام اتنا زیادہ اپنے آپ کو بہتر اور اچھا کہلواتا ہے کہ قرآن کے چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر چوبیس کہتی ہے کہ اگر تمہارے باپ اور بھائی اگر تمہارے باپ اور بھائی میں نے کئی دفعہ دکھایا ہے قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے do not be friends with کفار کہ کافروں کے ساتھ بھی دوست مت بنو کافروں کے ساتھ دوست مت بنو ملٹیپل ٹائم دکھایا ہوا لیکن آج میں ایک سٹیپ اوپر جا رہا ہوں کیوں کیونکہ اب موقع آ گیا بہت سارے لوگوں کو میں نے ہر دفعہ دکھایا یہ بات کہ کفار کو دوست نہ بناؤ لیکن آج ایک سٹیپ اوپر جاتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر چوبیس یہ بولتی ہے کہ اگر تمہارا باپ اور بھائی لوگ اور عزیز رشتہ دار بھی کفر میں ہیں تو ان سے دوستی مت کرو اب مجھے یہ بتائیے کہ وہی لوگ جو کہتے ہیں نا یہاں پہ کفار سے دوستی کی بات نہیں کی گئی یہاں پہ کفار کو فرینڈ رکھنے کی بات کی کی بلکہ ان کے ساتھ رفاقت رکھنے کی بات کی ہوئی بکواس سینٹینس ہے لیکن لیکن چلے کوئی بات نہیں بھائی آپ اپنے باپ کے ساتھ بھی نہیں دوستی رکھ سکتے باپ کے ساتھ ہو از یور باپ باپ کون ہے جس کی وجہ تم اس دنیا میں آئے وہ باپ کون ہے جس نے اپنے خون پسینے کے پیسوں سے محنت سے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا باپ وہ ہے جس نے تمہیں گھر دیا جس گھر میں تم رہتے ہو اس چھت کے نیچے رہتے ہو جو کھانا کھاتے ہو جو روٹی ٹکر کھاتے ہو بچپن سے لے کے اب تک تم اس باپ کے ساتھ بھی دوستی کا بہوار نہیں کر سکتے ہو اگر وہ کافر ہے اگر وہ کافر ہے تو اسلام کی یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ آئیڈیالوجی ہر لحاظ سے باقی سب کو چاہے وہ تمہارا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو باقی سب کو نیچے کرتی ہے once again even so and so اگر آپ قرآن کی چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر اٹھائیس تک چلے جائیں ابھی ہم نے چوبیس پڑھی ہے اٹھائیس تک چلے جائیں تو قرآن کیا کہتا ہے بے شک یہ جو مشرقین ہیں یہ جو کفار ہیں یہ جو بت پرست ہیں یہ جو دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ نجس ہیں ناپاک ہیں گندے ہیں سمجھ لگی آپ کو یہ اسلام کی بیسک بیسک آئیڈیالوجی ہے اور یہ ابھی قرآن سے دیکھ رہے ہیں ہم ابھی ہم باہر نہیں گئے ابھی ہم بہت زیادہ باہر نہیں گئے ہیں Quran chapter number number verse جو ہے وہ کلیئر کرتی ہے کہ کسی بھی کفار کو دوست نہ بناؤ لیکن نائن کا جو ٹوینٹی فور ہے وہ کلیئر کرتا ہے کہ ایون اپنے ماں باپ دوست بہن بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو اسلام یہاں تک کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے دیکھیں برابری ہوگی تو ایک بندے نے دوسرے بندے کا قتل کیا اس کو جی، اس کو قتل کر دینا چاہیے ٹھیک ہے قتل کا بدلہ مطلب قتل قرآن کہتا ہے اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرے بندے کو قتل کر دو لیکن اسلام کی آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مسلمان نے غیر مسلم کا قتل کیا ہے تو اس مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا کیوں بھائی ہیلو کیوں کہ حدیث مبارکہ یہ کہتی ہیں تو اگر یہ جو شریا شریا شریعہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے ہمارے نے انڈیا کے اندر اگر یہ شریعہ انڈیا میں امپلیمنٹ ہو جائے اپنے پورے طریقے سے تو ایک مسلمان دس ہندوؤں کو بھی مار دے تو اس کو پیسہ دینا ہوگا کہ ساس کا ایک رقم ہوتی ہے جو ایلوکیٹ کرتا ہے اس وقت کا ولی سے کہ ایک مسلم کا کساس جو ہے لاکھ روپیہ ہے اور وہ مسلم کا خاندان جو ہے وہ بخش دے اس بندے کی جان کو اور کہ کساس کی رقم کے اگینسٹ میں تمہیں بخش دیتا ہوں اور وہ کساس کی رقم ایک لاکھ روپیہ ہے تو اگر مسلمان ہندو کو مارے گا تو پچاس ہزار روپیہ دے گا صرف اور ہندو کے خاندان والوں کو بخشنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مسلمان کا خون لے ہی نہیں سکتے کیونکہ حدیث مبارکہ یہی ہے امام شافی رحم اللہ علیہ اس کے اوپر ہنڈریڈ پرسینٹ اگری کرتے ہیں امام شافی رحم اللہ علیہ اس کے اوپر ہنڈریڈ پرسینٹ اگری کرتے ہیں تو کس طریقے سے کوئی مومن کہہ سکتا ہے کہ ہم سب لوگوں کے ساتھ برابری کرتے ہیں ہرگز نہیں کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے جو جب مسلمان کم ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بکواس کرتے ہیں اس وقت بھی میرے چینل میں کمنٹس کے اوپر ملٹیپل جگہوں کے اوپر لوگوں نے مجھے گالیاں نکالی ہوئی ہیں کیوں نکالتے ہیں یہ آئیڈیالوجیکلی بیس کے اوپر گالیاں نکال رہے ہیں ہزاروں چینل بنے ہیں جو کہ صرف لیفٹ رائٹ کریں گے اپنے آپ کو پروموشن لینے کے لیے اب ایک اور چینل ہے کسی مولانا کا وہ جو ویڈیو بناتا ہے اس میں مجھے ٹیگ کر دیتا ہے جو ویڈیو بناتا ہے اس میں مجھے ٹیگ کر دیتا ہے میں نے اسے لکھا آج میں نے اس کے کمنٹ میں لکھ دیا میں کہا جب تو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے رات کو بستر پہ اس وقت بھی میرا نام لے کے شروع کرتا ہے سالے تجھے اتنی ہی تکلیف ہے تو میں ابھی لائیو جا رہا ہوں دو گھنٹے میں آ جانا یعنی کہ اس نے جو ویڈیو ڈالنی ہے نا اس کے اندر میرے کو ٹیگ کر دینا اس میں میرے لیے کچھ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا اس نے میرے کو ٹیگ کر دینا ابے دو ٹکے کا چینل ہے تیرا ہزار ویور نہیں ہے تیرے جو ویڈیو بناتا مجھے ٹیگ کرتا ہے کیا میں ان لوگوں کے دماغ میں رہتا ہوں ہر وقت ہر وقت میں ان لوگوں کے دماغ میں رہتا ہوں بیوی کے ساتھ بھی بولتے ہیں نا تو بسم اللہ بولنے کی جاتا کیا بولتے ہیں ایڈم سیکر بڈی بھی کی کر رہے ہیں بھائی ہلو ان کو بسم اللہ بھول گئی ہیں کیوں کیونکہ میں نے وہ والے پنے کھول دیے اسلام کے جو پنے یہ لوگ چھپا کے رکھے ہوئے تھے وہ پنا کھولا ہے جو پنے یہ لوگ چھپا کے رکھے ہوئے تھے بولتے نہیں تھے اور لوگوں کو سیکولر ہندوؤں کو پاگل کیا ہوا تھا سیکولر ہندو یہ سیکولر نہیں ہونا چاہیے سیکولر ہے ایس آئی سی کے سیکولر یہ مینٹلی سکھ ہیں کیونکہ انہوں نے نہ تو اپنی کتاب پڑھی ہوئی ہے نہ دوسروں کی اب میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ان کے دھرم گرو جو ہیں وہ اسٹیج پہ بیٹھ کے محمد کی ناطے پڑھ رہے ہوتے ہیں دماغ خراب ہے پاگل کے بچے یہ سارے جو اسپیشلی یہ جو سیکولر ہندوز ہیں نا secular Hindus not secular secular S I C کے سیکولر ہندوز میں وہ دو چار ویڈیوز میرے پاس آئی میں کہا پاگل ہو گئے ہو جو مذہب جس کو جس کو تم کہہ رہے ہو نا السلام علیکم یا یا نبی جس کی تم یہ نمازیں پڑھ رہے ہو اس اس نے نے کیا کہا تھا کہا تھا کہ مجھے میرے اللہ نے ٹیررسٹ بنا کے بھیجا ہے قرآن کہتا ہے قرآن میں نہیں کہتا ہوں قرآن بولتا ہے اے مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے اللہ کو پتا تھا کہ اللہ کو ہے وہ بےچارا تو کچھ کرے گا نہیں اس نے مسلمانوں سے ٹیررسٹ بنوایا محمد کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں دونوں میں آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ محمد کا ٹیرر جو ہے وہ کہاں سے آیا محمد کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے وکٹوریس بنایا فاتح بنایا کس طریقے سے فاتح بنایا بائی ٹیرر ٹیرر کی وجہ سے for a distance of one month journey ایک مہینے کی جرنی دور سے لوگوں کے دلوں میں میرا ٹیرر آ جاتا ہے کہ محمد کی آرمی آ رہی ہے ونس اگین صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں آتا ہے محمد بول رہا ہے کہ اللہ نے مجھے ٹیررسٹ بنایا ہلاکو خان جب چلتا تھا ایک علاقے سے اپنی فوج کے ساتھ دور کے علاقے کے لوگ جو ہے نا ڈر جاتے تھے کہ ہلاکو خان کی فوجیں آ رہی ہیں ٹیررسٹ آ رہا ہے محمد اپنے منہ سے بول رہا ہے اگر آپ صحیح بخاری صحیح مسلم کو مانتے ہو تو محمد اپنے منہ سے بول رہا ہے Allah has made me victorious by terror from a distance of one month journey ایک مہینے کی مسافت دور سے لوگوں کو میرا ٹیرر فیل ہو جاتا ہے میرے ٹیرر سے ہی لوگ جو ہے نا وہ تلواریں چھوڑ دیتے ہیں یہ ہم اس مذہب کے دھرم گرو ہیں جس کو ہمارے انڈین سیکولر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ رام ایک کو نام یہ وہ دھرم گرو ہے جو بتا رہے ہیں کہ ان کا اللہ نے ان کو کیا دیا ٹیرر دیا اور ہمارے سیکولر ہندوز کیا بول رہے ہیں اللہ رامو ایک کو نام بھائی مجھے کوئی سیکولر ہندو جو ہے وہ رام اور اللہ کا کمپیئر کر کے دکھائے نا سیکولر ہندو کہ جب رام چلتا تھا ایک علاقے سے تو کیا ایک مہینے کی مسافت دور کے لوگوں کو ٹیرر فیل ہو جاتا تھا اس کا تو پھر اللہ رام ایک کو نام کیسے ہو گیا بھائی کیسے ہو گیا ہاؤ تم لوگ یہاں بیٹھ کے انڈیا میں بیٹھ کے امب کا تمہیں پتہ نہیں ہے تم محمد کی جو ہے نا وہ پریزز کر رہے ہو اور یہاں پہ آ کے تم بول رہے ہو واہ جب تم لوگوں کے اباؤ اجداد کو ان مسلمانوں نے آ کے انڈیا میں قتل و قتال کیا تھا اور ان کی بیویوں کو اور بیٹیوں کو ملکل یمین سلیوز بنایا تھا جن کو ہم اپنی لغت عام میں رنڈیاں کہتے ہیں اور ان لڑکیوں نے سر عام آگ میں کود کے اپنی چتا کو بھی جلا دیا تھا زندہ تاکہ ان مسلوں کے ہاتھ نہ لگ سکے وہ باتیں تاریخ میں رقم ہے تم لوگ تو اپنی تاریخ نہیں پڑھتے تم لوگ تو اپنی ہسٹری نہیں پڑھتے جو مسلم انڈیا میں ہندو سر نیم کے ساتھ آج بھی موجود ہیں یہ جو گل ذاتیں ہو گئیں یہ جو پٹیل ذاتیں ہو گئیں اور بڑی ڈھیر ساری ذاتیں ہو گئیں یہ جو انڈیا میں آج بھی موجود ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہے اپنی ہسٹری کا کہ تمہاری پر دادیوں کو پر نانیوں کو کس طریقے سے ان فورن لوگوں نے آ کے بغیر شادی کے ریپ کیا تھا اور تم لوگ ایک زنا کی اولاد میں سے پیدا ہوئے ہو اصل میں اور آج تم لوگ بڑے فخر سے اسلام کو اچھا ثابت کرتے ہو جھوٹ بول بول کے میں آج بھی بولتا ہوں وداؤٹ لائز اسلام ڈائز جھوٹ بولنا اگر مسلم بند کر دیں اور یہ جتنے بھی مسلموں کے مولانا ہیں اسکالرز ہیں یہ اگر جھوٹ بولنا بند کر دے اور اسلام کو سچے طریقے سے دکھا دیں تو اسلام آج ختم ہو جائے گا جس دن ملا اور مولانا وہ تمام باتیں جو ہم دکھا رہے ہیں وہ اپنے منہ سے بولنا شروع کر دیں اسلام ختم اسلام چلتا ہی صرف اور صرف جھوٹ کے بہوار کے اوپر ہے جب تک مسلمان کم تعداد میں ہیں تب تک یہ اچھے ہیں جیسے ہی ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اصل اسلام آ جاتا ہے اسلام کے دو روپ ہیں مکن اسلام مدین اسلام اور ان دونوں اسلاموں کے بیچ میں صرف ایک ہی چیز ہے جو اس کو فلپ کرتی ہے اور وہ ہے انسانی طاقت کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد کہ قرآن میں کہ do not go for peace when you are the superior جب تم طاقت میں زیادہ ہو جاؤ تو اس وقت امن کی طرف مت جاؤ تو اس کا مطلب ہے امن کب تک رہنا ہے جب تک تم طاقت میں نہیں ہو جیسے ہی تم طاقت میں آ جاؤ قرآن کیا بولتا ہے do not go for peace when you are the uppermost when you are superior because Allah is with you تو بھائی اللہ کیوں نہیں ہے تمہارے ساتھ جب تم کم طاقت میں ہو اس وقت امن امن کیوں بولتے ہو پھر اس وقت اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے اللہ تمہارے ساتھ تبھی آتا جب تم طاقت میں آؤ گے جب تم مین پاور تمہاری زیادہ ہو جائے گی کیونکہ اللہ ٹھلا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اسے انسان ہی چاہیے تھے کیونکہ محمد تھا وہ واحد شخص جس نے ایک آئیڈیالوجی کو جنم دیا اپنی طاقت کے لیے لہذا اس کو ضرورت تھی انسانوں کی اللہ کے بنا کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ اگر بدر کے موقع پہ ایک ہزار فرشتے آ سکتے تھے تو وہ تین سو تیرہ بندوں کی کیا ضرورت تھی کہ وہ لڑائی میں جائیں میں اگر تین ہزار فرشتے آ سکتے تھے تو محمد کے دو دانت کیوں باہر آ گئے خندق میں پیٹوں پہ پتھر کیوں باندھے اگر محمد کے کہنے پہ ٹک دینی فرشتے آ جاتے تھے اوپر سے فرشتے کو تو تلوار نہیں لگنی نا اس نے تو نہیں مرنا نا اگر اس نے نہیں مرنا فرشتے نے تو وہ ایک ہزار آئے یا پانچ سو آئے دس ہزار پہ بھاری ہیں قرآن کہتا ہے میں تین ہزار فشتے اتاروں گا پھر کہتا نہیں ایک ہزار فشتہ اتاروں گا تم لوگ سو بندوں پہ حاوی ہو گئے ایک بندہ نہیں نہیں تم دس بندوں پہ حاوی ہوگا ایک بندہ ابھی اللہ اپنا میک اپ مائنڈ تو میک اپ کر لے کتنے بھیجے گا فرشتے ایک مسلمان سو پہ حاوی ہوگا یا دس پہ حاوی ہوگا فرشتے کہا گئے تیرے جب محمد کے منہ پہ سن مار کے دو دانت باہر نکال دیے یہ مسلمانوں کے لیے اسپیشل پچیس منٹ کی شارٹ ٹاک ہے میری اپنے دماغ کو کھولو اور جو میں نے بولا اس پہ ریسرچ کرو اور جس مسلمان کو ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا ریفرنس معلوم نہیں ہے ان کے لیے میں لائف سٹریم اوپن کرنے لگا ہوں آ جائیں ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اتنی دیر میں تھوڑے سے سپر لے لیتے ہیں ایزابیل آفتاب جی نے یہ تھائی بات ہوا جی با ہمیں تھائی لینڈ سے سپر چیٹ آیا جی بہت بہت دھنیہ واد کا شکریہ اس کے بعد سلمانی جلیبیاں بولتے ہیں وہ آپ کو ٹیگ کرتا ہے کیونکہ وہ جوکروں کے مجمع ہمیں چینل کو مومنوں تک پہنچائے وہ بھی تو ہے نا ایکس مسلم تھا پہلے کہتے ہیں اوکے بالکل ٹھیک ہے جلیبی بھائی آپ آ جائیں یار آپ کی طرف بیٹھے میں چیٹ جہاد مار رہے ہیں لائیو میں آ جائیں آئی کامن انڈین بہت کچھ کہنا ہے تم سے بٹ فی الحال بس لو یو کہوں گا thank you so very much وناس صاحب بہت بہت جی حضرت جی ایسے ہندوؤں پر جو اللہ اور بھگوان رام کو کمپیئر کرتے ہیں ایسے ہندو کو یہ اسٹریم شیئر کرو بالکل سر میں نے یہ صرف یہ کہ مسلموں کو بلکہ جو آپ کے سیکولر اور بلکہ آپ کے سب لوگوں کو آج کی اسٹریم جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہے جو جو سمجھتا ہے کسی بھی طریقے سے لیکن مجھے تعریف کرنے والا بندہ کوئی نہ چڑھے بھی کیا تاکہ ہم اپنے ٹاپک پہ رہ سکیں میں نے لائف اسٹریم کا لنک پیس کر دیا ہے اینڈ جس جس نے جس جس مسلمان نے ابھی تک جو جو سنا اس میں سے کوئی بھی چیز اس کو غلطی غلط لگی وہ آ سکتا ہے لو اینڈ لائٹ جی کہتے ہیں سر فیکٹس بالکل سر ہم جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ آپ کے ریفرنس دیں گے اور ریفرنس کے ساتھ بات کریں گے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے کسی بھی طریقے سے غلط بولا تو that said with being said اگر کوئی مسلمان نہیں آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ بڑی جلدی جلدی اپنی اسٹریم کو بند کریں گے اور آپ کو صرف اور صرف فیکٹس دکھا دیں گے تاکہ آپ خود تعین کر سکیں تعین کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ جو میں بولا ہوں وہ سچ بولا ہوں سچ کے سوا کچھ نہیں بولا ہوں سچا مومن آئے ہیں جناب کہتے ہیں ایڈم بھائی زندہ باد سر تھینک یو سر سچا مور یہ کیا تھا ان کا نام Sachin More sorry sir Sachin More Adam بھائی زندہ باد میں نے سچا مور کہہ دیا سچن مورے اور اس کے بعد ہمارے پاس آئی ہیں جناب پیا جی آئی ہیں اور وہ کہتی ہیں ایرم جی سیکولر کا بھی دماغ ٹھکانے لگاؤ آپ پلیز جی سر وہ سیکولر اگر تو وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس دماغ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ پروون بول رہے ہیں اٹس اے پروون فیکٹ اور آپ کو میں نے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں دکھا دی ہیں قرآن کیا کہتا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں حدیث کیا کہتی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اچھا آپ کو ایک پیو ریسرچ دکھاتا ہوں میں تاکہ آپ کو پتا لگے کہ یہ کتنا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ پیو ریسرچ ہے میں آپ کو ریسرچ بھی بھیج دوں گا تاکہ لوگوں کے پاس ہو یار میرے پاس بیک اسٹریٹ میں مجھے نہیں پتا کہ کوئی مسئلہ جڑا ہوا ہے سارے نان مسلم مجھے لگ رہے ہیں اس وقت ناتھ صاحب آپ نان مسلم ہیں جی سائنات جی ہلو بھائی جان آپ کی اسکرین کورڈ ہے آپ جب تک انمیوٹ نہیں کریں گے آپ نہیں بول سکتے ہیں سائنات اوکے ہم کو ریمو یو کیونکہ آپ بول نہیں رہے ہیں اوکے ہاں جی یہ کون ہے اردو پبون پبان پورا جی کیا نام ہے سر آپ کا اپنا نام خود ہی بول لیں ہاں میرا نام ہے پون پتر یعنی بجرنگ بالی بول سکتے ہیں کیسے سر آپ آپ سیکولر ہندو تو نہیں ہے نہیں نہیں میں کٹر ہندو ہوں تو یار پھر آپ کی ضرورت نہیں میں نے بھی بولا تھا نا کوئی تعریف کرنے والا نہ جڑے سر سوری کوئی تعریف کرنے والا نہ جڑے بھائی کوئی تعریف کرنے والا نہ جڑے یا تو ایسا ہندو جڑے جو کہے اللہ رامو ایک نام یا مسلمان جڑے تیسرا کوئی نہ جڑے پلیز بیک سٹیج خالی رکھے دو طرح کے لوگ جڑے تیسرا کوئی نہ جڑے ہاں جی پنٹو شرما جی ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں سر ایسے میرے بھائی ہلو ہاں جی جلدی سے بولیے سر اوکے سر آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے اپنا انٹرنیٹ سچا کر کے آئے اور اگر آپ سیکولر مسلم ہے تو جوائن کریں سیکولر ہندو ہے تو جوائن کریں اگر نہیں ہے تو نہ جوائن کریں سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہاں جی Kerry comment are you Muslim Mister Kerry comments are you a Muslim hello یار کیوں جڑتے ہو اگر آپ نے بولنا نہیں ہے اوکے آر کے آپ مسلمان ہیں سر نو سر میں ہندو ہوں کون سے والے اللہ رام کو نام ہوں نہیں نہیں یار سچا ہندو ہوں اور آپ کو میں سنتا رہا ہوں بہت پانچ چھ مہینے سے سنتا رہا ہوں اور اوکے ٹھیک ہے چل گیا چلو ایک منٹ بولو ایک منٹ کا نہیں سر سب کو موقع دینا پڑے گا نا سر سمجھے ایک بندے کو موقع دوں گا پھر میں باقی لوگوں کے ساتھ غلط کروں گا اگر انہیں موقع نہیں دوں گا ٹھیک ہے نا پلیز پلیز سب لوگوں سے گزارش ہے پلیز ایسے نہ کریں کے وائی سی مومن ہیں آپ نہیں سر تو سر پھر آپ سیکولر ہندو ہیں سر میں صرف اتنا کہنا چاہتا کہ کبھی بابر گوری تیمور اور یہ جو جنہوں نے ہندوؤں کو لونٹا ہے اس پہ بھی تھوڑا اسٹریم کیجیے بس میں چھوڑتا ہوں سر بہت مہربانی کوسوو میں کہہ رہے ہیں چھبیس پرسینٹ البانیا میں کہہ رہے ہیں سولہ پرسینٹ صرف اور ڈس ایگری کتنے کہہ رہے ہیں بہتر پرسینٹ پچپن percent fifty nine percent fifty one percent اب آپ ایک اسلامک کنٹری میں آ جائیں ٹھیک ہے پیور اسلامک کنٹری میں افغانستان نائنٹی سکس پرسینٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنورٹ کرنا میری ریلیجیس ڈیوٹی ہے منا بھائی نائنٹی سکس پرسینٹ لوگ کہتے ہیں کہ کنورٹ کرنا مسلمان بنانا میری ریلیجیس ڈیوٹی ہے تھائی لینڈ میں چوہتر پرسینٹ افغانستان میں نائنٹی سکس پرسینٹ پاکستان میں ایٹی فائیو پرسینٹ صرف چار پرسینٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے بنگلہ دیش میں سکسٹی نائن پرسینٹ مسلمان بولتے ہیں کہ میری ریلیجیس ڈیوٹی ہے لوگوں کو اسلام میں لانا جارڈن بانوے فیصد ایجپٹ اٹھاسی فیصد بیاسی فیصد تہتر فیصد چھیاسٹھ فیصد تریسٹھ فیصد لبنان باون فیصد لیبیا نائنٹی تھری فیصد گھانا نائنٹی ٹو فیصد مالی ایٹی نائن فیصد Nigeria eighty nine Niger eighty nine چار eighty eight Tanzania eighty seven Kenya eighty five Congo eighty four Uganda eighty four یعنی کہ ریلیجس ڈیوٹی ہے کنورژن سمجھ لگ رہی ہے آپ کو آگے دیکھتے ہیں فیو ریسرچ کلوز فرینڈس کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے تمام دوست کلوز فرینڈز مسلم ہیں کتنے فیصد مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے تمام کلوز فرینڈز مسلم ہیں یاد رکھیے کفار کو دوست نہیں بنانا قرآن کہتا ہے یہ دیکھیے گا نائنٹی تھری فیصد نائنٹی تھری فیصد البانیا سیونٹی نائن فیصد مسلمان کہتے ہیں میرے کلوز فرینڈ صرف مسلم ہیں البانیا اور رشیا میں مسلم پاپولیشن ہی کتنی ہے پھر بھی اسی فیصد کے قریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف مسلموں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں Central Asia Azerbaijan Turkmenistan Uzbekistan Turkey Kazakhstan کیا ہے نائنٹی نائن فیصد نائنٹی فائیو سے پلس فیصد لوگ مسلمان کہتے ہیں ہمارے دوست یار صرف اور صرف مسلمان ہیں یہ پیو ریسرچ ہے ساؤتھ ایشیا کو دیکھو تھا سکس فیصد انڈونیشیا نائنٹی فائیو فیصد ملیشیا نائنٹی فور فیصد پاکستان نائنٹی ایٹ بنگلہ دیش نائنٹی سیونسیا کے اندر تو انہوں نے کہا ہنڈریڈ فیصد کوئی ایک مسئلہ نہیں ایسا ملا انہیں ریسرچ کرتے وقت جو کہہ سکے کہ میرا کوئی ہندو کرسچن یہودی ایتھیس ایگنوسٹک دوست ہے مراکو 98 عراق 97 لبنان 94 ایجپٹ 86 جورڈن 83 قرآن بولتا ہے نون مسلموں کو اپنا دوست نہ بناؤ انڈین مسلم ہمارے چینلوں پہ آگے کہتے ہیں میرا تو دوست ہے ہندو میں تو اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں میں اس کے ساتھ وہ کرتا ہوں یہ پیو ریسرچ میں سے میں نے نکالا ہے میں آپ کو ریسرچ کا لنک بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو ویریفائی کر سکے کدھر گیا لنک یہ جناب یہ لنک میں نے چیٹ میں بھیج دیا ہے آپ ساروں کو اس میں اور بھی بڑے بڑے ہیں ریسرچ لیکن میں نے ابھی آپ کو صرف اس کے اندر سے دو ریسرچ ایکسٹریکٹ کر کے دکھائے ہیں لنک آپ لوگوں کے پاس پہنچ چکا ہے لائف چیٹ کے اندر آپ کو میں نے قرآن اور حدیث دکھائی ہے اور اس کے بعد پیو ریسرچ دکھائی ہے دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں یہ انڈین کس حساب سے آ کے بولتے ہیں کہ ہم تو آپ کا کیا ہوئے ہے ہاں بھائی ایڈم ایڈم بھائی کس دہشت گرد کی بات ہو رہی ہے محمد او مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اسامہ لادن کی بات چل رہی ہوگی اتنی خطرناک خطرناک باتیں چل رہی تھی کاٹ دو آٹ دو سب کر دو نہیں صرف محمد کی بات ہو رہی تھی محمد کو اس کے اللہ نے ایک مہینے کی مسافت سے ٹرر بنا کے بھیجا جی بالکل ٹھیک بات ہے یہ میں نے پہلے آپ سے ہی سنا تھا یہ اور بالکل ٹھیک بات ہے جی ایک دہشت کا کانسیپٹ جو ہے دہشت گرد کے پاس کہاں سے آتا ہے وہ جب پشاور میں جو وہ بچوں کو جنہوں نے آرمی پبلک اسکول میں مارا تو انہوں نے حدیث سنائی بھائی انہوں نے بولا بھائی یہ حدیث موجود ہے ہمارے پاس اس کو مارنے کے لیے تو ٹھیک ہے پھر ہونے دو آگے چلتے ہیں سپر چیس کچھ لیتے ہیں پھر اور لوگ لیتے ہیں سناتنی واریہ سر کہہ رہے ہیں ایڈم جی آپ ہمارے لیے ایڈم جی آپ ہمارے لیے کوہی نور ہے love you all thank you so very much Denver Johnson ji آئے ہیں کہتے ہیں I slightly disagree with the statement Adam Uh, Albania Muslim نہیں کر رہا ہے کہ نہیں ہے میں یہ جو پیو ریسرچ دکھا رہا ہوں یہ دکھا رہا ہوں کتنے فیصد مسلمان وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دوست ہیں سچے دوست کلوز دوست انڈرویئر فرینڈ فرینڈ چڈی فرینڈ وہ مسلمان ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نائنٹی تھری فیصد ہے تو سات فیصد ایسے بھی ہے نا جنہوں نے کچھ دوست بنائے ہوئے ادھر اور پولیٹکس کے لیے اور ووٹوں کے لیے تو بنائیں گے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی نائنٹی سے اوپر میں ہے میجورٹی نائنٹی سے اوپر میں ہے بھائی یہ ریسرچ ہے میری تو ہے نہیں مطلب کہہ رہے ہیں سارے ہی لوگ مطلب 99% کا مطلب 100% ہی ہو گیا سارے ہی لوگ 99 99 98 97 95 87 96 95 you see that's the reality but then what thank you so very much sir بہت بہت شکریہ آپ کے سپر چیٹ کا appreciate it I am Grote ji آئے تھے کہتے ہیں سیکولر لوگ بھائی دوگلا پن کرتے ہیں لالا جی سر بالکل سر کرتے ہیں یہی تو دکھا رہے ہیں ہم آپ کو ہاں جی ایک طرف کے سیکولر میں آزاد ہوں جی آپ آزاد بھائی آپ سیکولر ہیں ہلو اللہ رامو ایک نام جی سر ہلو ہاں جی سر بولیے کیسے ہو میں ہندو ہوں لیکن خواہش ہے آپ ڈاکٹر جھاکر نائک کے ساتھ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے سر جس دن لے آئیں گے میں کر لوں گا یہ بھی میں اس میں بھی چلا جاؤں گا ہاں۔ وہ لائف ہاں، میں اوپن کرتا ہوں میں آ جاؤں گا میں نے تو یہ بات پراپرلی کہی ہوئی ہے کہ جاکر نائک کی لائف اسٹریم میں خود جاؤں گا کہا ہوا نا ملٹیپل ٹائمس لیکن ایک بار یہ یہ جنگ تو ہونی چاہیے کیونکہ ہندوستان میں ان کی بہت کچھ کریں آپ بھی نا سر سر میں کہاں سے میں تو ہندو ہوں میں تو وہاں جا نہیں سکتا ہوں کے بہت بہت شکریہ سر تھینک یو سر آپ کی بات آ گئی بہت بہت شکریہ سر آپ آگے چلے جی میں سپورٹری کیا ہے یار میری سپاری لے لی جی سر سیکولر ہے آپ ہیلو جی ہیلو سر اللہ رام کو نام جی اللہ رام کو نام جی اوکے بہترین بتائیے مجھے سر یہ والی حدیث ہے یہ والی آیتیں رام نے کہاں پہ دی ہیں کون سی کہ ٹیرر کرو پوری دنیا میں اور لوگوں کو زنجیر ڈال کے ان کی گردن میں زنجیر ڈال کے انہیں اسلام میں لے کے آؤ یا ہندوازم میں لے کے آؤ نہیں تو یہ تو رام جی نے کہا ہی نہیں ایسے تو کبھی تو پھر اللہ رام کو نام کیسے ہو گیا نہیں تو اب یہ تو زندگی اگر جینی ہے تو پھر تو تھوڑا سیکولر بن کے چلنا پڑے گا نا اب سیدھا تلوار تھوڑی اٹھا لیں ہم بھی ہاں تو تلوار انہوں نے تو اٹھائی ہوئی ہے نا آپ کو کس نے کہا تلوار اٹھا لو میں نے کہا تلوار اٹھا لو کیوں جھوٹ بولتے ہو ایڈ کیوں کرتے ہو لفظوں میں تو میں نے کہا تلوار اٹھاؤ سیکولر کا مطلب ہی تو وہی ہوتا ہے نا جو تلوار نہ سیکولر نہیں ہے سر آپ سیکولر ہیں ایس آئی سی کے سکھ کا مطلب پتا آپ کو ہاں بیمار جی سر کیونکہ آپ پڑھتے ہیں نہیں جانتے ہیں نہیں نہیں پڑھ ہی تو رہے ہیں آپ سے اتنا پڑھ رہے ہیں ہم اور کیا پڑھے پھر ابھی تک سیکولر کیوں ہیں نہیں تو وہ دھیرے دھیرے کنورٹ ہو رہے ہیں نا کیا لکھا ہوا کیا لکھا ہوا یہ لکھا ہے you are the best of peoples ever raised up for mankind means the best of peoples for the people as you bring them with chains on their neck necks till they embrace Islam hello ہاں جی سر کتے کی طرح انسانوں کی گردنوں میں چین ڈالو زنجیر ڈالو انہیں گسیٹتے ہوئے اسلام کے اندر لے کے اسلام قبول کراؤ مجھے بتاؤ رام جی نے کہیں بھی یہ کہا تھا ایسا نہیں رام جی نے تو نہیں کہا ایسا تو پھر اللہ رام کو نام کیسے ہے نہیں یہ تو نہیں ہے لیکن اب, اب ایک بات نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا سیکولر وہی توڑی ہے کہ بس جو اس کو فالو کرے وہی سیکولر نہیں وہی ہے سیکولر میرے لیے وہی ہے سیکولر آپ اپنی بات کریں مجھے میرے لیے کہتا ہے اللہ رامو ایک نام وہ میرے لیے سیکولر ہے باقی کوئی سیکولر نہیں ہے باقی سیکولر ہو سکتے ہیں سیکولر نہیں ہے اچھا بس آپ کی ڈیفینیشن یہی ہے بس میری ڈیفینیشن سیکولر کی ہے S I C K secular not S E C S I C K secular not secular نا once again are you a secular Hindu نہیں اب تو نہیں ہے خیر اب نہیں ہے اب چلیں بہترین جی۔ ہو گیا کسی سیکولر کو بھیجیے میرے پاس جو کہ اللہ رامو ایک نام ٹھیک ہے سر تھینک یو آگے چلتے ہیں سر ہیری صاحب آئے ہیں ہیری صاحب مسلمان ہیں آپ ہاں جی ہیلو ہاں نمسکار مسلمان نہیں ہیں مسلمان نہیں سکھ سیکولر ہیں سیکولر سکھ ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ کے گرو ہاں. اللہ ایک چیز کو مانتے ہیں ہاں، ہم صرف اتنی بات مانتے ہیں کہ جب تک ہمارے ساتھ کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جب تک نہیں جب نہیں ٹھیک ہوگا تو پھر اس کی گردن ہم بھی اڑانا جانتے میں یہ بات نہیں کر رہا کہ انسان آپ کے ساتھ اچھا ہے یا نہیں ہے میں نے کبھی کہا کہ انسان کو برا کہو میں نے کبھی کہا کسی انسان کی ہاں۔ گردن اڑاؤ دیکھیں آپ لوگ ایکسٹریم پہ کیوں ہاں۔ جاتے ہیں ہر کوئی ایک ایکسٹریم پہ کیوں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے جتنے بھی آپ سیکولرس ہیں وہ ایک ایکسٹریم پہ کیوں بیٹھنے کی ہاں۔ کوشش کرتے ہیں میں نے کہا اتنی ایکسٹریم پہ جاؤ میں نے تو نہیں کہا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اسلام کو اپنی آئیڈیالوجی کے اندر مت ڈالو اسلام کو کسی بھی اور آئیڈیالوجی کے اندر مت ڈالو کیوں ڈالتے ہو یہ پرابلم ہے اب آپ مجھے بتائیں ہم کوشچن بائی کوشچن چلے گے اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ کے گرو نے کیا نام تھا ان گرو کا مجھے بھول گیا کیا نام تھا ان کے گرو کا آپ کا نام بتائیے گا نہیں ایسے دس گرو ہیں آپ کس کا نام ارے بھائی مین مین مین گرو جی مین گرو جی سکھوں کے مین گرنتھ جی۔ دیے گرو نانک والے جو ہاں, ہاں۔ گرو نانک اب ہاں, ہاں، گرو نانک ہاں۔ انہوں نے کہیں پہ لکھا ہے انہوں نے کہیں پہ ایسا کہا ہے کہ سب کو سکھ بنانا ہے چاہے ان کے گردنوں میں زنجیریں ڈال کے کتے کی طرح گسیٹ کے انہیں سکھ بنایا جائے نہیں نہیں انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا اور انہوں نے اسی لیے اچھا سکھایا کہ آپ لوگ مجھے بتائیے ٹھیک ہے کوئی بات کوئی بات نہیں کوئی ہاں۔ بات نہیں آگے چلتے ہیں کیا ان کے کسی سب گرو نے ایسی بات کہی ہے نہیں کہی لاسٹ کہیں ایسا ہوا کہیں ایسا ہوا کہ گرو نانک کہیں پہ جا رہے ہوں تو ایک مہینے کی مسافت دور لوگ کہہ رہے ہو لو جی وہ ٹیررسٹ گرو نانک آ رہا ہے بچ جاؤ بچ جاؤ نہیں تو گرو نانک جہاں بھی جاتے تھے ان کو پیار دیتے تھے وہ لوگ ہاں کسی نے کسی نے ڈرتا نہیں تھا اس سے نہیں تو پھر جب محمد جو ہے اس سے لوگ کیوں ڈر رہے ہیں پاگلوں کی طرح میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں جو ان کی حرکتیں ہیں جو چاہے وہ مجھے حرکتوں کی ٹینشن ہی نہیں ہے آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ حرکت پلیز ڈفرنس ڈفرنس کریٹ کرنا سیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں صحیح مسلم I have been given words which concise but comprehensive in meaning میرے جو مجھے لفظ دیے گئے ہیں جو کم ہیں لیکن بہت فصیح و بلیغت رکھتے ہیں یعنی بہت زیادہ ان کے اندر ڈیٹیل ہے I have been helped by terror مجھے ٹیرر سے مدد دی ہے میرے اللہ نے یہ محمد کہہ رہا ہے کیا گرو نانک جی نے کبھی کہا تھا کہ میرے خدا نے مجھے ٹیررسٹ بنایا ہے نہیں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہو میں آپ کی ہر بات سے سہمت ہوں میں آپ لوگ جو ہے قریب ایک مہینے سے دیکھ رہا ہوں ایک ایک بات پہ آپ لوگ میں سہمت ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں اوکے تو پھر اب مجھے بتائیے ہاں۔ اسلام کو کبھی اپنے مذہب کے ساتھ کمپیئر کرنا پسند کریں گے آئندہ سے بالکل نہیں بالکل بھی نہیں میں کبھی بھی اسلام کو کبھی کوئی مسلمان آئے گا اور آپ کو کہے گا آپ کو کہے گا کہ یار کلمہ پڑھ لو اور آپ اس کی دل دل رکھنے کے لیے کلمہ پڑھ لیں کبھی ایسا کریں گے آئندہ نہیں بالکل نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس ایک ہندو سکھ ہے سکھ تھا اس ہاں۔ کو میں نے ویڈیو بھی لگائی تھی وہ ویڈیو بلاک کرا دی کیونکہ وہ ہمارے جو مفتی طارق مسعود انہوں نے وہ اسٹرائک دی تھی مجھے وہ میں ویڈیو اس کا پارٹ کاٹ کے دوبارہ ہاں۔ ڈالوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہاں۔ وہاں پہ ایک سکھ نے صرف اس لیے کلمہ ہاں۔ پڑھ لیا تھا کہ میں ذرا اس مسلمان کا دل ہاں۔ رکھ لوں نہیں بالکل بھی نہیں کیونکہ اب جب جو آپ لوگوں سے میں جان چکا ہوں اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں اگر میں وہ نہ جانتا تو شاید میں وہ کر لیتا چلیں بہترین اس کا مطلب ہے ہمارا کام صحیح کام کر رہا ہے آپ لوگوں پہ بھی very good thank you so much sir میں آیا جی، آپ کا جی، شکریہ نہیں ایک ایک منٹ ایڈم بھائی بات سن لیجئے لیکن اسی میں دوسری چیز بھی یہ ہے کہ اصل میں پنجاب سے بلونگ کرتا ہوں تو ویسے میری ہندی اس لیے بہت اچھی ہے کیونکہ میری پڑھائی لکھائی لکھنؤ میں ہوئی ہے لکھنؤ کا آپ نے نام سنا ہے شہر کا سر بالکل سر ایسا جلدی بولیے سر اگلے بندوں سے بات کرنی ہے تو لکھنؤ میں میری پڑھائی لکھائی ہوئی ہے اس لیے میری ہندی بہت اچھی ہے میں پنجاب سے بلونگ کرتا ہوں تو پنجاب میں اصل میں جو اسلام ہے یہ الگ طریقے کا ہے ہے اور یہاں پہ کیا سر نہیں سر نہیں پھر یہی بات آ گئی بات آ گئی بچوں والی بات آ گئی میں نے ابھی کیا بتایا اسلام کہتا ہے کہ جب تک تم طاقت میں نہیں ہو پیس کرو بالکل بالکل وہی بات ہے تو بھائی جب وہ ہاں، طاقت میں نہیں ہے تو امن کریں گے نا تو بھائی وہ پھر اپنے اسلام پہ چل رہے ہیں نا نہیں یہی چیز میں آپ سے آگے کہنے لگا تھا کہ جب میں دو ہزار سولہ میں شفٹ ہوا پنجاب میں تو میرے جو اپنے رشتے دار ہیں وغیرہ وہ یہ کہنے لگ گئے مجھ سے جیسے کبھی کوئی بات ہوتی تھی ہندو یا مسلمان کے بیچ میں تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یار ہندو بہت غلط ہے اور مسلمان بہت صحیح ہے تو میں ان کو یہی سمجھاتا تھا میں نے کہا بھائی میں ان کے بیچ میں رہ کے آیا ہوں ہندو مسلمانوں کے بیچ میں مجھے معلوم ہے کہ جب تک مسلمان سنکھیا میں کم ہیں تب تک وہ ٹھیک ہیں اور جیسے ہی وہ زیادہ ہوں گے وہ تم کو پتا تب لگے گا کہ وہ اصل میں ہے کیا چیز تو وہ میری بات کو مانتے نہیں بہت بہت یعنی دھنیہ واد اب انہیں میری ویڈیوز بھیجیں اسپیشلی آج والی ویڈیو بھیجیں تاکہ انہیں پتا لگے کہ ہم کیا دکھا رہے ہیں سو تم ڈھیلے نہ جی۔ پڑو اور صلح جی۔ سلامتی کی دعوت مت دو اور تم لوگ ہی غالب ہو گئے اللہ کے ساتھ ہے اور تمہارے امال ہاں۔ کو ضائع نہیں کرے گا ہاں۔ تو قرآن اللہ کیا کہہ جی، رہا ہے کہ جب تم لوگ اپر موسٹ ہو تو پھر تم لوگ امن کی طرف مت جاؤ انگریزی میں کس طریقے سے لکھا ہوا ہے پڑھیے گا so do not and call for peace تو کمزور مت پڑو اور پیس کا کال نہ کرو وائل یو آر سپیریئر جب تم سپیریئر ہو گئے طاقت میں زیادہ ہوگے اللہ is with you and will never deprive you میرا سوال یہ ہے ان مسلمانوں سے کہ جب تم ویک ہو اس وقت تم پیس پیس کر رہے ہو کہ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے طاقت میں آنے کے بعد ہی اللہ تمہارے ساتھ کیوں بیٹھے گا تو ہیری بھائی آپ جڑے سر بہت بہت شکریہ آپ کا سر اگلے بھائی کو لیتے ہیں اوکے جی ہیری بھائی کا بہت بہت دھنیہ واد سر اور اچھا لگا ان سے بات کر کے قرآن chapter 47 verse number thirty five آپ لوگوں کے سامنے ہے منا بھائی اور علی بھائی کچھ کہنا چاہیں گے بفور ہم اگلے بھائی کو لیں میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پچھلے والے جب ہمارے پنجابی بھائی آئے تھے یہ مجھے یہ ان کو تھوڑا اور زیادہ کلیئر ہونا پڑے گا اپنی سوچ میں ورنہ یہ سوچ یہ دونوں طرف جانے کی گنجائش رکھتے ہیں یہ ہو جائیں گے ہو جائیں گے دیکھتے رہیں گے تو ہو جائیں گے اس لیے میں نے ان کے ساتھ آج اتنا زیادہ آگے نہیں کیا ارشد علی صاحب آئے مسلمان لگ رہے ہیں نام سے جی ارشد علی صاحب مسلمان ہیں آپ ابھی تک جی سر سواگت ہے آپ کا میری آواز آ رہی ہے سر آپ سر مسلمان نہیں ہیں نہیں میں مسلمان ہی ہوں میں آپ کا اصلی نام بتاؤں یوٹیوب والا چلے فوراً چلے گئے دیکھیں یار کیوں جھوٹ بول کے آتے ہو یار سیریسلی اسپیکنگ آپ لگتا ہے ہم لوگ یہاں پاگل بیٹھے ہیں انڈیا انڈیا صاحب آپ لوگ آپ کا کیمرہ اور مائک کو پرمیشن نہیں آپ نے دی اپنے کیمرے اور مائک کو پرمیشن دینی تو میں آپ کو نکال دوں گا وکاس سنگھ صاحب آپ مومن تو نہیں لگ رہے سیکولر ہندو ہیں اللہ رامو ایک کو نام والے ہندو ہیں جی سر وکاس صاحب چلے گئے وہ انڈیا انڈیا صاحب آپ مسلم آپ مسلمان نہیں لگ رہے ہیں کسی صورت میں ہاں بھائی نمستے جی سر آپ سیکولر ہندو ہیں ہاں۔ اللہ رام بالکل نہیں سر سیکولر کیسے ہو سکتے ہیں آپ کو دیکھ نہ نہ نا نا آپ کو بھائی کو سچ والا جی کو سر تھینک یو کہنے کے لیے آیا تھا آپ کو تھینک یو لیکن نہیں جڑنا سر نہیں جڑنا نہیں جڑنا پلیز پلیز یار ہاتھ جوڑتا ہوں یار منا بھائی ان کو بتائیں یار نہیں جڑے یار پلیز جو سیکولر ہندو رہیں گے وہی جڑنا وہی جڑنا سیکولر ہندو بھائی جڑنا اور ہمارے مومن بھائی کے لیے اسٹوڈیو خالی رکھو یار سب پہلے اگر پیچھے چڑھ کے بیٹھ جائیں گے تو مومن بھائی کو چانس ہی نہیں ملے گا آنے کے لیے یا کوئی ہندو جو اپنی آئیڈیالوجی پہ قائم ہے اور جو اللہ رامو کو نام کہتا نہیں ہے وہ مت جڑے پلیز ورنہ میں بلاک کرتا جاؤں گا آپ کی بار اب یہ سناتن فرسٹ جڑ گئے میں انہیں بلاک بلاک بلاک کر دوں گا ان کے نام سے یہ ہو ہو جاؤں جاؤں گے گے نکل جاؤ لاسٹ میں تو آدھا گھنٹہ ہم لوگ نان مومنس کو لے لیں گے ایڈم بھائی بالکل آپ کی باتیں اینڈ میں ہم رکھ لیں گے ایڈمز انٹیلیجنٹ پریتی جی نے ایک ہزار ایک روپیہ سپورٹ کے لیے پھینکا ہے جی پریتی جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا اور یہ تلک کٹاریا تلک کٹاریا صاحب ہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں بی آر امبرسکرز بک یہ کون ہے یار بی آر امبیڈکر بک ہیں پیج نمبر تین سو دو یار اس کی پوری مجھے پڑھنی پڑے گی کس ریفرنس میں بول رہا ہے تو اس کو میں جو ہے نا سپر چیٹ کو اپنے پاس امیج بنا کے رکھ لیتا ہوں میں اس کے اوپر پوری آر این ڈی کر کے آؤں گا ٹھیک ہو گیا جی یہ تو ہم نے اس کو سیو کر لیا اوکے جی اس کو ہم نے سیو کر لیا ہے سپر چیٹ کو آگے چلتے ہیں ہاں جی یہ کون ہے منا رتی جی کہہ رہے ہیں ایرم بھائی مجھے آپ کی لائف کا میسج نہیں آتا سر اسی لیے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ پلیز شیئر کریں کیونکہ شیئر کے بغیر اکثر نہیں آتا اور پلیز کنٹینیو سر آئے ہیں سر منا بھائی بڑھیں گے ایڈم ابو جی ایک بندہ وہی لے کر آتا تھا حجور کی گھنٹی بچتی تھی اور آپ آپ کے آنے سے پوری امت کی گھنٹی بچتی ہے لو یو جی، بندہ وہی لے کے آتا تھا حضور کی گھنٹی بجتی تھی اور آپ کے آنے سے پوری امت کی گھنٹی بجتی ہے لو یو بہت بہت شکریہ سر دھنیہ واد آپ کا آل رائٹ سو ہمارے پاس پیچھے مجھے کچھ نہیں مل رہے کچھ لوگ نہیں مل رہے یہ سارے جو ہے نا ہندو جڑ گئے میں سارے یار ایسا مت کرو یار ہاں جی سیکولر ہیں آپ بھارتی جی انمیوٹ کریں بھارتی اوکے جی۔ نہیں کریں گے ان کو نکالتے ہیں ٹائم ویسٹ سلور سرفیس مسلمان ہیں آپ نہیں مجھے صرف ایک بات کہنی تھی ہندو ہیں آپ لوگ نے رہنے نہیں دیا نا چلے بہترین پھر آپ کی ضرورت نہیں ہے نا سر کیوں ایسے کرتے ہیں یار ناشتک ملک مسلمان ہیں آپ نتاش ملک مسلمان ہیں آپ جی ملک صاحب انمیوٹ کریں ہلو انمیوٹ کریں سر اوکے انہوں نے انمیوٹ نہیں کر سکے گاندھی جی جی مسٹر گاندھی مسلمان ہیں آپ سیکولر جی، ہندو کتنے سیکولر ہیں اللہ رام ایک نام بولے ہنڈریڈ پرسینٹ سیکولر اللہ رام ایک نام یہ یہ کیا سیکولر کا یہ کوئی کلمہ ہے کیا یہ سیکولر کلمہ جی بالکل بالکل آپ اس کلمے کو مانتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ کلمہ تو نہیں مانتے پر سیکولر ہیں جناب سیکولر نہیں ہے میرے بتا ہنڈریڈ پرسینٹ ایسے مسلم کا پرسیکیوشن سر نہیں کر سکتے ان کے ساتھ بھید بھاؤ ہونے لگ جائے گا نا سر ایسے نہیں بھید بھاؤ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ مسلمانوں کا جو ہے وہ کلمہ صحیح ہے مانتے ہیں اس کو کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا اگر وہ اپنے پرسنل سپیس میں پڑھتے ہیں تو پرسنل سپیس نہیں ہے نا ان کے پاس ابھی کیا دکھا رہا ہوں آپ کو وہ جب اذان سنتے ہیں آپ اذان پرسنل سپیس میں ہوتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر پہ ہوتی ہے تو اگر ہمارے جو قانون بنانے والے ہیں ان کو لگے گا کہ یہ گھر ضروری ہے تو ہٹا دیں گے I don't care about the قانون بنانے والے I care about you people جب آپ اذان سنیے کبھی اذان میں کیا لکھا ہوا ہے جو بھی لکھا ہوا ہے بھائی اب مطلب جیسے ہمارا کیا مطلب ہم تو مینڈیٹ دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو نا قانون تو ایسے چلتا ہے کانسٹیٹیوشن پہ چلتا ہے نا بھائی اگر انسان چلانے لگ جائے میں میرا پرسنل میں نے قانون کی بات ہی نہیں کی ہے میں نے قانون کی بات کی ہے کوئی مسلم پرسیکیوشن کی بھی بات نہیں کر رہا یہاں پہ یہ آپ لے میں صرف اسلام کی بات کر رہا ہوں اس وقت صحیح ہے تو ہاں, جی۔ ہاں، مطلب پر سب کو تو غلط نہیں ٹھہرا سکتے نا اس میں سر اسلام کو غلط ٹھہرانا نا اسلام کو غلط ٹھہراتے ہیں اللہ کو غلط ٹھہراتے ہیں کہ نہیں تھوڑا تو وہ اب ایکسٹریم ریلیجن ہے مانتا ہوں تھوڑا سا ایکسٹریم ریلیجن ہے جو ریلیجن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی گردنوں میں چین ڈال کے کتے کی طرح گھسیٹ کے اسلام میں لے کے وہ تھوڑا سا ایکسٹریم ہے پر مطلب آپ کا کہنا ہے کہ جتنے بھی مسلمان بھارت یا پاکستان بنگلہ دیش میں وہ کہیں نہ کہیں آئی ایس آئی ایس کی آئیڈیولوجی اللہ محمد کہہ رہا ہے کہ تم لوگ بہترین قوم اس لیے ہو کہ تم لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے ان کو کتے کی طرح گھسیٹ کے اسلام میں لے کے آتے ہو یہ لکھو کیا لکھا ہوا ہے پڑھو انگریزی پڑھنی آتی ہے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے میری بات ایڈم بھائی یہ سب جھوٹ بول رہے کوئی سیکولر نہیں ہے آپ سے ملنے آ رہے سب لوگ ان سب کو لاسٹ میں لو پہلے مومن لوگوں کے لیے اسٹوڈیو خالی کروا دو یار اوکے مومن لوگوں کے لیے اسٹوڈیو خالی ہے پہلے بھی خالی تھا ویسے ہاں, ہاں، سمجھے گیا بعد میں چار دوسرے ہندو جو بھی جی، آئیں گے جی گڈ ایوننگ اداور سے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے سر ابھی تک مسلمان ہی کہ چھوڑ دیا مجھے یاد نہیں آیا آپ آپ نان مسلم ہو گئے تھے کہ نہیں مجھے یاد یاد کرائیں نہیں نہیں I am a Muslim and I am from Pakistan still Muslim ہیں آپ مجھے یاد کیوں پڑتا ہے ایسا کہ آپ مسلمان نہیں رہے ہوئے بھائی میں ذرا سائنٹیفک اپروچ uh, رکھتا ہوں میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں جو وہ بات مجھے اپیل کرتی ہے میں اس کو ایگری کرتا ہوں تو میں ذرا فلیکسیبل مطلب اچھا، ہوں جی جی جی کوئی جو صحیح اچھا، بات ہوگی اس کو مانیں گے جو صحیح بات ہوگی اس کو مانیں گے ہاں جی بخاری کو نہیں مانتے بخاری کو ہاں۔ نہیں امام بخاری کو نہیں مانتے ٹھیک ہے قرآن کو مانتے ہیں احادیث کو میں نہیں اہمیت قرآن قرآن کو کو مانتے ہیں جی جی مانتا ہوں کیا لکھا ہوا میرے بھائی پڑھیے گا میرے موبائل پر بہت بریک ہے so do not weaken and call for peace when you are superior کیا مطلب ہے سر اس کا do not call for peace do not weaken کمزور مت پڑو اینڈ کال فار پیس اور امن کی طرف مت بلاؤ وائل یو آر سپیریئر جب تم طاقت میں زیادہ ہو کیا مطلب ہے اس کا ہاں، اس کا مطلب یہی ہے کہ سرنڈر نہ کرو اور امن امن کی طرف نہ جاؤ جنگ کرو جب تم طاقت میں ہو ہاں تو, تو پھر یہ کیسی آئیڈیالوجی جو کہہ رہی ہے کہ امن کی طرف مت جاؤ جب تم طاقت میں ہو بلکہ آئیڈیالوجی تو یہ ہونی چاہیے جب طاقت میں ہو تو امن کی طرف بلاؤ کیونکہ تم امن امپلیمنٹ کر سکتے ہو جب تم کمزور ہو اس وقت تم امن امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے اس وقت تو کوئی اور پارٹی ہوگی جو امن یا لڑائی کرے گی کیونکہ طاقت میں تم نہیں ہو اور جب تم طاقت میں ہو تمہیں تو اسی وقت امن کرنا چاہیے تو ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو کہہ رہی ہے کہ جب تم طاقت میں ہو اس وقت امن ہی مت کرو جی، جی۔ یہ قرآن ہے یہ حدیث بھی نہیں ہے یہ تو حدیث بھی نہیں ہے سر ہاں جی ٹھیک ہے ایسی چیزیں ہیں اس میں قرآن میں جو کہ تھوڑی آپ قرآن کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مطلب being Muslim and living in Pakistan میں ظاہر ہے کہ I have to defend Islam آپ سمجھ سکتے ہیں بات یہ ہے کہ باتیں ہیں کچھ ایسی جو سمجھ میں نہیں آتی یا جن کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا تو اکثر مولانا ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کا سیاق و سباق دیکھیں pretext to the context دیکھیں کس مرحلے پر آئے یہ آئے بھائی مسئلہ نہیں کون سی تفسیر کھولوں اس کی ہاں جی کون سی تفسیر کھولوں سیاق و سباق دیکھنے کے لیے تفسیر کون سی کھولوں ابن ہاں، کثیر کھولوں اسباب النزول کھولوں یا آج کل کے ماڈرن مسلمان کی کسی کی تفسیر کھولوں بولیں مولانا مودودی کی ہے مولانا مودودی کی کھول لیتے ہیں اگر وہ بھی آپ ہاں۔ کو یہ کہیں گے تو کیا کریں گے اسلام چھوڑیں گے آج کے دن میں <laughs> بات یہ ہے اس طرح مینٹل جمناسٹک تو نہیں کی جا سکتی بار کے کیوں کیوں کیوں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے پیس کی طرف نہیں جانا امن کی طرف نہیں جانا تو پھر یہاں تو آپ نے ٹیررسٹ بننا ہے جب آپ طاقت میں ہیں ایز اے مسلمان آپ پاکستان میں طاقت میں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تو آپ نے طاقت میں بننا ہے یا آپ نے بس چھپ کر کے چھوڑ دینا ہے بس دیکھیے ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ اگر دوسرے کریں تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہوتا مذہب کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہوتا تو سارے مذہب چھوڑ دیں پہلے چھوڑیں گے تو کسی اور مذہب کو پڑھیں گے ورنہ تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے روحان سنگھ جی، کے رنجیت نمسکار روحان سنگھ جی بہت بہت نمسکار سر آپ کو بھی میرے بیک سائڈ میں جتنے ایسے ہندو جڑے ہیں جو سیکولر نہیں ہیں اگر میں انہیں اسٹیج پہ لے کے سیکولر نہ نکلے میں انہیں بلاک کر دوں گا do you understand what saying Rahul صاحب آپ کو پتا لگا میں نے کیا کہا میں نے آپ کو بلاک کر دینا آپ کبھی میری اسٹریم میں جڑ نہیں سکیں گے اگر آپ دو نمبر ہندو نہ نکلے اور یہ خمینی صاحب کے نام سے جو ایک ہندو آیا ہوا ہے اس کو بھی میں بول رہا ہوں لاسٹ چانس ہے میری بیک اسٹیج کو خالی کر دیں میرے پاس بیک اسٹیج میں جگہ آنے دیں جی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا جی جی بول رہا ہوں یس میں بول رہا ہوں پانچ سیکنڈ جو سوال سوال کا جو بول رہے ہیں جو آپ نے سوال میں سے ایک منٹ بتا دو یہ جو بھارت میں ہے نا ایک میں بتا دو بتا سر ایک سیکنڈ دو سیکنڈ ہاں ہاں جی جی جی ابھی ایک سیکنڈ یہ جو ہے نا آپ جو سوال پوچھے نا اس میں کیا ہے کہ کسی نے آدمی نے بولا تھا کہ انڈیا میں جو ہے نا یہ جو ہندو ہے وہ اپنے آپ کو سیکولر دکھانے میں زندگی بتا دے گا اور مسلمان ہے نا اپنے آپ کو دیش بتانے میں زندگی نکال دے گا اور جو ہندو ہے نا وہ سیکولر نہیں ہے ہندو ٹالرنس کرتا ہے صرف سیکولر کوئی نہیں میں ہندو میں رہتا ہوں میں ہندو نائنٹی پرسینٹ لوگ ہیں نا ان کو مسلمان لوگ پسند نہیں ہے ان کے بغل میں لے رینٹ سے آئے آپ کو آپ سے میں نے آپ کی آئیڈیالوجی پوچھی خمینی کے نام سے جو آیا بھائی میں نے ایڈ کیا اسٹریم میں ہاں جی ہومینی صاحب آپ میں ہیں کیا یہ راہل مزاق ہندو سیکولر ہوتا ہے اٹس اے جوک بکواس اپنے پاس سے آگے گیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہومینی بلاک ہو رہے ہو تم تھینک یو آگے چلتے ہیں جے وی ڈی آپ مسلمان ہیں یا سیکولر ہندو ہیں ہاں سیکولر ہندو تو نہیں تھا پہلے نہیں ہے سیکولر ہندو مطلب اللہ کو ایک نام نہیں نہیں وہ نہیں مانتا لیکن نہیں مانتے یار کیوں جڑتے ہو یار بلاک بین اوکے بہترین ہو گیا اوکے آگے چلتے ہیں یہ روحان کے نام سے ایک پیور مسلمان نام ہے جی روحان صاحب آپ مسلمان ہیں نہیں ایڈم میں ہندو ہوں سیکولر سیکولر ہندو ہیں اللہ رام ایک نام ہاں ایک دم ایک دم اوکے ہونا چاہیے آپ کا نام تو پیور مسلمانوں والا نام ہے کیوں یوٹیوب نیم آپ کا پیور مسلمانوں والا ہے بتاؤں دنیا کو تیرے تیرے کیسے پتا روحان نام ہے میرا کیونکہ تم نے ٹیکسٹ کیا ہوا یہاں پہ روحان تم نے ایڈ کیا ہوا اپنا نام یہاں پہ اسکرین نیم تمہارا روحان ہے تمہارا اصل یو ٹیوب نیم فرق ہے دکھاؤں دنیا کو جھوٹ کیوں بولتے ہو تم مسلمان کیا تکلیف ہے مسلمان ہو کے تم جھوٹے نام سے کیوں آئے ہو ہو تو تم مسلمان سچے نام سے ہو کیا تکلیف ہے تمہیں تو ویسے ہی ٹائم دوں گا میں بولو آپ کتی کے بچے بہترین اور بتاؤ اور بتاؤ اور گالیاں نکالو تمہارے محمد نے تمہیں گالیاں نکالنے تو سکھایا ہے عباس عباس جو محمد کا کزن ہے وہ اس کا نام ہے سالے کا اور اب فوراً کیسے بھاگا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں تم لوگوں کے اس ٹائپ کی دو نمبریوں کو سمجھ نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا پاگل ہوں میں آج پیدا ہوا ہوں جس مدرسے میں تم لوگ سیکھ رہے تھے نا اس مدرسے کا استاد میں ہوں میرے ساتھ دو نمبری نہیں کر سکتے تم لوگ ہمارے پاس جیکب صاحب آئے انہوں نے فائیو ڈالر کا سپر چیٹ دیتے ہوئے کہا ایڈم سیکر رسول ریئل گوڈ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر تھینک یو جیکب صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے سپر چیٹ کا اپریشیٹ اٹ ہاں جی ہمارے پاس مسٹر بابا جی آئے ہیں جی بابا جی مسلمان نے آپ نے اسلام چھوڑ دیا چھوڑ دیا بھائی چھوڑ دیا بھائی کب چھوڑا بھائی تو بھائی تن نے چھوڑایا تھا تن نے یاد نہیں ہے کیا نہیں یار میرے کو یاد نہیں رہتا یار بھائی تن نے چھوڑایا تھا بہت خطرناک استھتی ہو لی تھی اپنی بھی اچھا چلیں بہترین ہو گیا سر تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے بس یہ کہنا چاہوں گا بھائی ان لوگوں کو جگاتے رہو بہت اچھی بات ہے ہم بھائی اب اب میرے جیسے لوگ بھی تبھی سرکشت ہیں جب یہ لوگ جاگ جائیں گے ایگزیکٹلی اسی لیے تو کچھ سال میں کہہ رہا ہوں یہ تو ساری دنیا کڈے میں ہم بھی کڈے ہیں بھائی ان کے ساتھ تو میرے جیسے لوگ کڈے میں پتا ہے میرے کو دھمکی ملتی ہے میرے کو بھی اگر کوئی ذرا سی بھی سن لیتا تو بالکل ٹھیک ہو گیا جگہ بن جائے مرچی بھائی آئے جی ہمارے پاس جی بھائی ہاں جی حال چھو اڑے یہ تو مرچی بھائی دوسرے اپنے جی بھائی یہ آپ نے نیا نام لے کے یار نہیں نہیں اسکرین کور کر دو گھر پہ تالے لگا دو <laughs> نمبر پہ فون کر دو سر جی اچھا یہ جو بابا جی آئے تھے نا میں چاہوں گا کہ نا یہ ہمارے چینل پہ آ جایا کریں تاکہ انہیں جو کچھ اور بھی بولنا رہے گا تو انہیں بولنے کا وہاں موقع ملے گا اور میں تو سوچتا ہوں وہاں نئے نئے اس مسلم آتے رہیں بالکل بالکل بالکل بابا جی اور تمام نئے نئے ایکس مسلم جتنے بھی ہیں وہ سارے دینی دینی بھائی کے چینل کو ضرور جایا کریں اور وہ ہمارے چینل سے پہلے لائف سٹریم کرتے ہوتے ہیں دینی بھائی تو دینی بھائی اپنا چینل کا لنک بھیجے نا ذرا لائف چیٹ میں یار آپ کا دینی بھائی سے لائف چیٹ میں ہے نا میں آپ کو ماڈریٹر بناؤں آپ دینی باتیں ہاں، سے آتا ہوں آئیں ذرا دینی باتوں سے لائف چیٹ میں آئے نا تو پھر میں آپ کو ماڈریٹ بناتا ہوں اپنے چینل کا لنک وہاں پہ شیئر کر لیا کریں اوکے تو یہ تو ہمارے دینی بھائی ہیں ایک اور نام سے آئے ہیں ہمارے پاس ان کو بہت بہت شکریہ دھنیہ واد ہے ابھی شیخ رانا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں امید ہے کہ یہ ایک اللہ رامو ایک نام والے ہوں گے نہیں تو انہیں بلاک کر دیا جائے گا مطلب انڈیا میں کوئی بچے نہیں کوئی لوگ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں انڈیا میں جو یہ اس بات کو مانتے ہوں یا آ نہیں رہے ہیں اب دیکھو نا اب یہ آیا نا یہ دیکھو ابھی شیخ صاحب دیکھو کہ یہ اگر وہی والے ہیں تو جی ابھی شیخ صاحب ہاں ایڈم میں کہہ رہا کہا تھا کہ اسلام میں کو مار ڈالو تو میرا ایک دوست ہے بچپن سے نور نہیں ہے میرا بیسٹ فرینڈ ہے وہ ٹھیک ہے تو میں نے جب اس کو یہ بات بولی کہ تمہارے اسلام میں ایسی چیز ہے کہ جو نان مسلم ہے جو کافر ہیں ان کو مار ڈالو اس نے کہا یہ بات غلط ہے یہ بات اس کے لیے کہی گئی یہ بات یہ وار کے لیے کہی گئی ہے کہاں پر کے لیے کہی گئی اس کو لے کے آئے میرے پاس لیٹ سی تو میں نے اس کو بولا کہ نہیں نہیں انہوں نے بولا دے کہ یہ وار کا نہیں ہے مطلب بات ختم ہو گئی نا بات ختم ہو گئی اس میں میں نے سارا کچھ دکھایا ہوا ہے اس کے اندر ڈیبیٹس بھی ہوئی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اور میں نے یہ ثابت بھی کیا ہوا ہے تو اب آپ کا کام ہے کہ یہاں تو اس ڈیبیٹس اور اس ویڈیوز کے اندر وہ ساری کٹنگ نکال کے اس کو دکھائیں یا اس کے لنکس خود اٹھائیں اور اس کے سامنے اس کے پڑھیں اب اس میں میں تو نہیں آپ کی ہیلپ کر سکتا یا تو اس کو یہاں پہ لے کے آئیں اس ڈبیٹ میں اس سٹریم میں سارا کچھ ہوا ہوا سو کیا کر سکتے ہیں ابھی آپ یہ والی حدیث لے لیں صحیح مسلم کی جو میں نے ابھی دکھائی بھی ہے کہ آپ نے کسی کو مسلمان بنانا ہے گردنوں میں زنجیر ڈال کے اسلام کی طرف اور ایک ہاں، مسلمان کا دوست کیسے ہو سکتا ہے غیر مسلم کافر دوست کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان کا قرآن تو کلیئر کہتا ہے کفار کو دوست بناؤ اس کا کیا کروں ہاں، قرآن تو یہ بھی کہتا ہے سوری دینی بھائی قرآن تو یہ بھی کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ کفار ہے تو بھی ان کے دوست نہ رہو نہیں نہیں اچھا میرا خرو ہوتا کہ جب بھی میں جب بھی میں ہاں جب بھی میں نور کو ایک بار کہتا ہوں کہ جی، جیسے آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے نا میں جیسے یہ قرآن ڈاٹ کام ہو گیا جتنی بھی یہ اسلامک یہ قرآن کی جو ویب سائٹ ہے میں اس کے ریفرنس دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نبی کو کہا جا رہا ہے قرآن چوبیس پچیس کے اندر کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتے دار وہ مال تو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں تجارت تمہیں خطرہ ہو مکانات تمہیں پسند نہ ہو تمہیں محبوب ترین اس کے رسول کے راستے سے جہاد سے انتظار کراؤ تو کہہ دو کہ تم لوگ پاگل ہو تم لوگ منافق ہو ایون اگر تمہارا باپ اور تمہارا بھائی کافر ہے تو اس کے ساتھ تم نے دوستی نہیں رکھنی یہ دیکھو اگلی آیت یہ دو آیتیں چوبیس پچیس پچیسویں آیت اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مواقع پہ خاص کر کے جنہیں جہنین کے موقع پہ یار یہ کیا ہو گیا تیئیس کیا تھا یار نائن کس میں تھا تیئیس چوبیس تیئیس ایک سیکنڈ نو تیئیس نو تیئیس اور نو چوبیس ہے ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ تیئیس اور چوبیس ہے تیئیس میں اللہ کیا کہتا ہے کہ اپنے دو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ تیئیس میں باپوں اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا اگر تمہارا باپ اور تمہارا بھائی کافر ہیں تو ان کو بھی دوست مت بناؤ قرآن کہہ رہا بھائی میں تو نہیں کہہ رہا تو اپنے دوست کو جا کے یہ دکھائیں اور ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں ورنہ ان کو یہاں پہ لے کے آئیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ریفرنس دکھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لیگل آرگیومنٹ ہو کمپلیٹ بات کرنے کا اگر آپ کمپلیٹ بات نہیں کر رہے ان کے ساتھ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے میری ڈبیٹس پوری نہیں دیکھی جو لاسٹ ڈبیٹس ہیں ان کے دیکھے سب لوگوں کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر کمپلیٹ ڈبیٹس کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سب بڑھیا ہے سب بڑھیا ہے تو جانا ہوتا ہی ہے ان کے مطلب ٹرائی کرتا ہوں کہ جتنی بار جڑنے کا موقع ملے جڑ جایا جائے بالکل صحیح تو ان کے چینل پہ زیادہ سے زیادہ جایا کریں وہاں پہ اپنی ساری گپ شپ رکھا کریں یہ دینی بھائی کا چینل ہے دین کی باتیں ان اسلام تو بالکل ان کو جوائن کریں ٹھیک ہے ضرور ضرور بہت شکریہ سر بہت دھنیہ واد سر آگے چلتے ہیں پی ایم سنگھ جی جی P M Singh ji hello جی سر مومن ہے آپ ہلو جی سر آگے بولیے سر ہلو سر آواز آ رہی ہے میری آ رہی ہے سر سر میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں بس کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ہاں جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جو آپ جو یہ قرآن جو سامنے لاتے ہیں اس میں جو دھرتی چپٹی ہے اور یہ سب جو اچھا ایک منٹ ہاں، ایڈم بھائی ہمارے ساحل بھائی شاید کافی <laughs> ٹرائی کر رہے ہیں لیکن اسٹوڈیو فل ہونے کی وجہ سے لائن میں لگے ہیں نہیں نہیں اسٹوڈیو اس وقت خالی کر دی جڑ جائیں ساحل بھائی جڑ جائیں اسٹوڈیو میں جگہ ہے اس وقت اوکے کوئی یار ہندو نہ جڑے میں بلاک کرتا جاؤں گا یار میں سیریسلی بلاک کرتا جاؤں گا ساحل بھائی کیا حال ہے آپ کے سر یہ تو مجھے گیم خراب لگ رہی ساحل کی آواز نہیں آئی ابھی تک گیم خراب ساحل صاحب ارے سچے بلائی ہے یار یار فون جی ہاتھ نہ ہو جائے یہاں پہ ہارنا میری جان ہاں بھائی کیا ہے یار آج ہمارا چالو یہ ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا سوچتا ہے اور کنورژن کیوں ہوتی ہے میں نے بتاؤں گا آپ سے پوچھا بھی نہیں اسی لیے میرا مزاق بناؤ گے مجھے اپنا مزاق نہیں اڑوانا بھاگ گئے یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی یہ مرچا اچھا کون جی۔ ہے رے کون ہے مرچا حد ہو گئی یار دیکھو میرا بیک سٹیج فل ہے تو مومن کیسے جڑے گا یہ جتنے بھی ہندو جڑ رہے ہیں نا سیریسلی میں اب سک اینڈ ٹائرڈ ہوتا جا رہا ہوں فاؤنڈیشن اچھا، ہاں، بھائی آپ نا اور جتنے بھی نیو ایکس مسلم ہیں وہ نا ہمارے یہاں آ جایا کریں اور ہم پرانے والوں کو دھکا مار کے ہٹا دیا کریں گے ضرور ضرور غالب بھائی جی غالب بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ تھا جی آپ نبوت کا دعویٰ کب کر رہے ہیں بھائی مجھے آپ کا جلدی جلدی اپنی بس کتاب لکھ لوں قرآن ٹائپ اور نہیں تو پھر ایک ایک آیتیں لکھتا رہوں گا ہر ہفتے دو ہفتے میں اس کے بعد معاملہ کلیئر ہو جائے گا اور جبریل کا رول مجھے دینا بھائی میں آپ کے لیے آیت تلاؤں گا ارے نہیں بھائی جبریل کا رول ختم بیچ میں جبریل چلو یہ سب باتیں ہم اپنے میرے چینل پہ کر لیں گے ہاں، نا یہ سب جی ایڈم جی سر کمنٹ کر رہا ہوں موڈ بناؤ کدھر ہے جلدی سے کمنٹ کرو مسٹر کے کے مسلمان ہیں آپ غلط چینل پہ ایک منٹ کو غلط چینل پہ میں نے کہا بھائی مسلمان ہیں آپ اوکے ہاں، نام لکھا لو ہاں جی انڈین فری تھنکر مسلمان ہیں آپ ہلو ہاں جی بڑا جلدی لے لیا یار میرا یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے مائکرو فون ہیڈ فون ہے وہ بلوٹوتھ والا تو میں آپ کی ٹیکنیکل پرابلمز کو یہاں پہ ریزالو کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا تھا ہاں جی کس وشے پہ بات ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے یہ اسلام کیا کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے اسلام دوسرے مذاہب جی کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے محمد کی حدیث کیا کہہ رہی ہے ابو رہ کیا رپورٹ کر رہا ہاں جی بتائیے پڑھیے سر آپ کے سامنے ارے ان پڑھ ہوں میں تو پڑھنا نہیں آتا یار کہاں پڑھو نا چلو پھر محمد رسول اللہ کی طرح رسول اللہ کی طرح ان پڑھو صحیح میں ان پڑھو یار مذاق نہیں کر رہا پڑھو نا کیا لکھا ہوا تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو یار میں تو ایڈم سیکر سے ملنے ہوں مل لیا مل لیا اور کیا بات چیت کر لیتے بھائی کیا کیا ہے نہیں بازار میں آلو بھنڈی کا بھاؤ پوچھنے آئے ہو سورب بھائی نے کہا ساحل ساحل آپ کو آ گئی <laughs> ارے کنٹرول کرو بھائی تھوڑی ٹھر کی آپا ارے کیوں ہو گیا اچھا۔ خوش ہو جاتا اور اب خوش ہو جاتا مکہ فاؤنڈیشن بھائی ابھی آپ جگہ چھوڑ دیں تاکہ وہ لوگ بھی جڑ سکیں اور آپ ہمارے ادھر پدھاریے گا ضرور غالب بھائی جی شکریہ جی کے کے صاحب مسلمان ہیں آپ سر نہیں صاحب میں ایک ٹائم پہ بہت زیادہ انفلوئنس میں آ گیا تھا تو میں بہت ہی درگاہ وغیرہ جایا کرتا تھا بٹ ابھی ایک سوال اٹھ رہا ہے دو ایک تو نہیں ابھی تو بالکل نہیں ہو بٹ بہت انفلوئنس میں تھا میں ذاکر نائک صاحب کے بہترین ہو گیا بس ہمارا تو یہ تھا میرا سوال یس یس سر بٹ میرا ایک ابھی بھی ایک سوال ایک تو ویسے ہمیشہ کہتے ہیں حضرت آدم بھارت کے تھے تو بھائی بنا اور دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ قرآن کی آیتیں اتری تو ہو بہو اتری ہے تو میرا ایک ہی سوال ہے کہ اگر ڈے ون اگر قرآن بنا دیا اللہ نے ٹائم تھا تھا نہ تو اللہ نے پورا فاسٹینس یوز کر کے قرآن کو کیسے لکھا یہ میرا سوال لارڈ سر آپ کا سوال آ گیا مسلمان آپ کا جی۔ جواب دیں گے سر بہت بہت شکریہ سر میرا آج کی اسٹریم کا یہ ٹاپک نہیں ہے جی sir will not do that sir بہت بہت شکریہ سر بہت دھنیہ واد اوکے جی ہاں جی یہ کون گھسے ہیں جی یہ کون ہے بھائی جان آپ مسلمان ہیں سر جتن صاحب چیٹ ہٹا دو بھائی چیٹ ہٹا دو ایڈم بھائی ایڈم بھائی ہیلو ہاں ہاں ہیلو کیا ہے یار چیٹ میں ہاں جی ہیلو چیٹ میں ہاں جی ہیلو ہیلو ہاں، نہیں آئی ایم ناٹ اے مسلم پھر کیوں جڑے ہیں سر آپ کہتے ہیں اللہ رام uh, uh, نے کہاں پہ کہا جو باتیں اللہ نے کہی ہیں دونوں ایک ایک دوسرے کے اگر جیسے تو وہ تو دونوں بھی الگ الگ uh, الگ الگ ایرا میں بورن ہوئے تھے تو کیسے اللہ کا بورن ہوا تھا اللہ کا بورن ہوا تھا ابھی ان کا کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے جیسے رام جی کا بھی کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے کوئی بولتا ہے ٹوینٹی تھاؤزینڈ ایئرس کوئی بولتا ہے فائیو تھاؤزینڈ ایئرس نہیں جیسے کہ رام کے پیدا بولا ہاں بٹ جیسے ہندوزم میں رام کو پرمیشور نہیں مانتے ہیں میں نے کیا پوچھا ہاں تو ہاں اللہ کو آپ نے کہا دونوں ٹائموں میں پیدا ہوئے تھے ہاں مطلب ایگزسٹنس یا پھر ایگزسٹنس یا پھر مان سکتے ہیں ان کو اللہ کی ایگزسٹنس کب ہوئی تھی وہ تو آئی تھنک سو اسلام کے بھی پہلے بول سکتے ہیں کیونکہ لوگ شاید اسلام کے بھی پہلے اللہ ہی بولتے ہوتے ہیں اسلام کے بھی پہلے بول سکتے ناٹ ڈیٹ uh, جیسے کہ uh, ہندوزم میں بھی جی، سب لوگوں نے جس کو امب کا پتہ نہیں ہے آئیڈیالوجی کو اگر اس طریقے سے ہمارے پاس سیکولر ہندو ہیں تو ان کو سیکولر نہیں کہتے ہیں مینٹلی سکھ کو سمجھنے کے لیے آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کو اسلام کی بیسک آئیڈیالوجی نہیں پتا لیکن یہ ہندوازم کی آئیڈیالوجی سے اسلام کی آئیڈیالوجی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہندو آئیڈیالوجی سے یہ اسلام کو سمجھ رہے ہیں اسلام کو سمجھا رہے ہیں جی جتن صاحب جب آپ کو ایک آئیڈیالوجی کا نہیں پتا آپ اس آئیڈیالوجی کو یہاں پہ کس طرح کر سکتے ہیں ڈیفینڈ تو بول سکتے کیونکہ سی وہ ایک ڈیزرٹ میں ریلیجن ہاں، بورن ہوا ہے اور یہ میرا سوال نہیں طریقے سے آ رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کو آئیڈیالوجی کے امب کا نہیں پتا آپ اسے ڈیفینڈ کیسے کر سکتے ڈیفینڈ کیسے کر سکتے اور یہی میرا آج کا ٹاپک ہے سیکولر ہندو کو کچھ نہیں پتا لیکن وہ صرف اور صرف اس آئیڈیالوجی کو ڈیفائن کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے جس کا ان کو امب کا نہیں پتا امب کا نہیں پتا I am from Mumbai. I have uh, gone to... You are from Mumbai. Uh, you are from Mars. I don't care. I don't care. Haan, that's okay. But I have lots of Muslim friends. So... I asked you how many Muslim friends you آپ کے مسلمانوں کو قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم دوست کی مت بناؤ کسی کافر کو ہاں پر وہ تو دوست بنا کے بیٹھے ہیں بنا کے بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ منافق ہے قرآن میں محمد کو اللہ نے کہا منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو جہاد کرو قتل کرو قتل کرو اپنا مائک ذرا ایک منٹ ہیڈ فون لگائیں مائک سے ہیڈ فون لگائیں ہیڈ فون لگائے فیڈ بیک آ رہا تھا کہ آپ سے پروبلم بات آ رہی ہے نو نہیں میں نے ہیڈ فون لگا لگا کے بات کی اپ سے فیڈ بیک ہو رہا ہے مجھے اپ کو ہیڈ فون صحیح کرنا ہیڈ فون صحیح کرنا میں اتنی دیر میں کسی مسلمان کو لیتا ہوں آپ سے بات کروں گا لیکن جب تک کروں گا لیکن جب تک میں بات نہیں کر سکتا ہاں جی عبید الرحمان صاحب آئے ہیں جی عبید الرحمان کیا کہتے ہیں ہاں نہیں کون ہاں۔ کون سے ٹاپ پہ بات کر رہے تم میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام کہتا ہے کہ ہم سارے ہم اچھے ہیں باقی سب چوڑے ہیں گندے ہیں بدتمیز ہیں بغیرت ہیں ایسا تو نہیں کہا نا اسلام نے کہا کہا کہا ایسا ایسا نہیں اوکے یہ یہ دیکھیں دیکھیں کتوں کی طرح زنجیریں ڈال کے گھسیٹ کے آپ لے کے آ رہے ہو ان کو اسلام کے اندر کیوں اگر وہ کتے نہیں ہیں تو اور کیا ہے اگر زنجیریں ڈال کے گردنوں میں زنجیریں ڈال کے کے کتے کی طرح گھسیٹ اسلام میں لے کے آ رہے ہو تو اگر وہ کیا ہے تو آپ ایسا کر رہے ہو پڑھو نا نا اس کو بتاتا ہوں میں بتاتا بتاتا بتاتا ہوں ہوں ہوں میں اس اس حدیث کا کا آپ آپ آپ کو فہم فہم نا نا پہ بتاؤ ہاں ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹ لائیے سامنے اردو میں انگلش میں میں ہے you the the the true are best of people سفیان ابی ابی حازم ہریرہ رضی اللہ عنہ چین اف نریشن کا نے امب کرنا میں بنانا کروں میں تو متن ہی پڑھ رہا ہوں نا متن پڑھو نا چین اف دریشن کی پڑھ رہے ہو قال خیر الناس قال ان کنتم کنتم خیر امت اخرجت اخرجت للناس کیا مطلب خیر والی امت ہو کیوں لوگوں آگے کے خروج کی گئی ہو لوگوں کے لیے خروج کی گئی ہو قال خیر الناس للناس کہا تم خیر والی تم لوگوں میں خیر والے تم لوگوں میں خیر والے لوگ ہو تعتون بهم في السلاسل في اعناقهم حتى يدخلوا في, في الاسلام یعنی وہ جو ہے بیڑیوں میں جکڑ کے آتے ہیں پھر اس کے بعد اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں در فڑے مت تیرے کتے ہی تیری اوقات کے اوپر لانتی کے سالے یہ ٹرانسلیشن کی ہے تھی نے یہ ٹرانسلیشن کی ہے دیکھو ساری ٹرانسلیشن صحیح کی ہے اینڈ میں جا کے ٹرانسلیشن کی ماں بہن ایک مار دی کیوں یہ اتنے ڈسپٹیو لوگ ہیں اتنے بے غیرت لوگ ہیں بیریوں میں ڈال کے آتے ہو تم ارے نہیں تم نے ڈالی ہے you bring them with chains on neck تم گھسیٹ کے لے کے آتے ہو ان کو زنجیروں میں ڈال کے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے یہ صحیح بخاری کی انگلش ٹرانسلیشن ہے اردو دیکھتے ہیں اردو ہے نہیں یہاں پہ میں نہیں کر سکتا اردو سوری اتنے غیرت ہیں یہ اور ان کے اسکالرس جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ طاقت میں نہیں ہے ابھی ایک پاکستانی مسئلہ آئے گا نا وہ کہے گا ہاں ہم کرتے ہیں یہ بغیرتی کی انتہا ہے ان لوگوں کی پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر غصہ نہ کروں تو اور کیا کروں سامنے پڑی ہوئی ہے سارا لکھا ہوا ہے یہ عربی دان ابھی آیا عرب سے اور یہ ٹرانسلیشن کر کے دکھائے گا ہمیں در فڑے مو تمہاری اوقات پہ تم اپنے دین کے ساتھ سچے نہیں ہو تم دوسروں کے ساتھ سچے کیسے ہوگے گے لے کیا تم میرے کو نیچے بیک اسٹیج پہ کیا ہوا ٹرانسلیٹ لے کیا ٹرانسلیشن پہلے پڑی ہوئی ہے ہاں تو تم اردو ٹرانسلیٹ لیشن لے کے آنا اردو ٹرانسلیشن لے کے آنا میں اس کے اندر پورا ٹرانسلیشن نہیں سمجھتا ہوں نا انگریزی میں مرتا ہے مدرسہ چھاپ انگریزی میں ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن نہیں سمجھوں گا میں میں انگریزی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں میں میں عربی اردو کا ایکسپرٹ ہوں مجھے عربی کا ایکسپرٹ ہے تو کہاں سے عربی پڑھی ہے تو نے ارے وہ چھوڑنا تیرے سامنے ابھی پڑھا بس تو دیکھا نا اتنا تیرے کافی نہیں ہوا <laughs> تیرے جیسے میں تھوڑی ننگا ہوں میں سب چیز کو خود خود کے یہاں کی وہاں کی گندگی نکالوں گا دنیا کے فضول تو نکال رہا ہے وہ ٹرانسلیشن لاؤ میں تیرے کو بتاتا ہوں نا میں تیرے کو بتاتا ہوں نا یہ دیکھ یہ دیکھ کیا سہی میں حدیث کا پڑھ عبید ہاں آ گئی اردو ٹرانسلیشن دیکھ لے میرے بھائی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ لوگوں کے لیے سب لوگوں سے بہتر ہو اور کہا ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں خوش ہو گیا عبید خوش ہو گیا کیا غلط کہا ارے تو غلط کیا ہے اس میں ارے جب جنگیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو زنجیروں میں تو کے لایا جاتا ہے دالو تیرے تو ان کے بعد ان کو غلام بنا کے غلام بنانے کے بجائے ان کو اسلام میں داخل کر دیا جاتا ہے ہاں چین ڈال کے تیرے گلے میں ڈالو چین لے کے چلو گھمانے تجھے قبرستان ارے رے تو میرے گلے میں ڈالے گا میں تیرے گلے چھوڑوں گا میں بول رہا ہوں اسلام میں آئے گئے اسلام میں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں نا وہ دارو سلام میں آئے آئے ہاں، آئے ڈال کے وہ جمجیروں میں آتے ہیں اس کے بعد دارو سلام میں داخل ہو جاتے ہیں نا چین ڈال کے لے کے آئے گا تو ارے چین ڈال کے نہیں لے کے آئیں گے چین ڈال کے لینے لے کے آئیں گے تو کیا ان کو گھوڑے پہ بیٹھا کے لے کے آئیں گے جنگ میں وہی وہی بول رہا نا چین ڈال کے لے کے آئے گا تیرے کو لے کے چلو چین ڈال کے گھوڑے گھوڑے کتے کی طرح ارے جنگ میں جب جنگ کریں گے جب جب جب تم اسلام سے جنگ کر رہے ہو اسلام سے جنگ کرے اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے تم حملہ تک مت کرو جب تک سلام کی اتنی کی دعوت نہ دے لو یہاں جنگ کی بات ہو رہی ہے کیا یہاں جنگ کی بات ہو رہی ہے ہاں۔ کس نے کہا ہاں بتا کس نے کہا جنگ کی بات ہو رہی یہ رسول اللہ کا کردار ہے <laughs> ارے رسول اللہ کا کردار ہے کہ رسول اللہ نے امن و سلامتی کو پھیلایا ہے نہیں تو نہیں تو کفر اور نفرت اور ظلم اور فساد ہوتا تھا شرک ان شرک ظلم عظیم کفر نفرت اور انکار کرنا ہے معاشرے کے اندر شر و فساد ان کو میوٹ کرتے ہیں ان کو میوٹ کرتے ہیں سب لوگوں نے سنا انہوں نے عربی بیچ میں پتہ کیا بولی ہے میں بتاتا ہوں عربی انہوں نے بولی ہے انہوں نے بولی ہے کہ بے شک ان بے شک شرک جو ہے وہ فساد عظیم ہے وہ عظیم ترین فساد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شرک کر رہا ہے یعنی کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھگوان مان رہا ہے تو وہ دنیا میں فساد پیدا کر رہا ہے اس وجہ سے ان کی گردنوں میں زنجیر ڈال کے انہیں اسلام میں لانا بہت ضروری ہے یہ جناب یہ جو لوگ عربی بولتے ہیں نا بار بار بیچ میں اس چیز کی ٹرانسلیشن نہیں کریں گے جو چیز لوگوں کو سمجھ آ جائے اور لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کتنے بے غیرت ہیں یہ لوگ ان شرک الفساد العظیم بے شک شرک جو ہے یعنی کہ مشرک بنا یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا وہ فساد عظیم ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا فساد ہے ریپ کرنا سب سے بڑا فساد نہیں ہے قتل کرنا سب سے بڑا فساد نہیں ہے شرک کرنا مشرک ہونا سب سے بڑا فساد ہے یہ انہوں نے بولا ہے ان کو واپس موقع دیتے ہیں کیونکہ میں ٹرانسلیشن کرنا چاہتا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں ظلم عظیم ہے فساد عظیم ظلم ہے ظلم عظیم ظلم عظیم ہے ظلم ہی فساد ہوتا ہے آگے چلیں ہاں ظلم عظیم ہے ظلم ایسے ہے کہ اللہ نے اللہ نے سورہ فاتر میں کہا ہے ہم نے ہم نے سما اور ارض کو فاتر کیا فاطر اچھا، کیا یہ جو صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہے ہو ہوتا ہے تو فساد ہو جاتا ہے اوئے اوئے اوئے سن یہ جو صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہے ہو کتاب التفسیر میں سے ہے کتاب التفسیر میں سے ہے یہ کس آیت کی تفسیر ہے میں بتا رہا ہوں جو ٹرانسلیٹ وہ دیکھنا آیت کی تفسیر میں تجھے پورے فاتر کی بات کر رہا ہوں میں نے پوچھا ہے کہ یہ آیت جو بتا رہا ہے سامنے یہ جو تمہارے جو میں بتایا ہوں جو پڑھا ہوں یہ جو تمہارے پاس حدیث ہے جو تم نے پڑھا ہے یہ کس آیت کی تفسیر یہ آیت کی تفسیر کس آیت کی تفسیر ہے ابھی میں اس آیت کو کیسے پکڑوں وہ آیت کے ساتھ میں جو تفسیر ہوگی سامنے لکھا سامنے جی، لکھا سامنے لکھا ہاں ہاں کیا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے بتا کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو عربی عربی میں عربی میں جو جو جو گرین کلر کا لکھا ہوا ہے بریکٹ میں یہ آیت ہے کوئی کیا آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تم خیر والی امت ہو اخرجت لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے ناس کے لیے عوام الناس بولتے ہیں نا لوگ عوام الناس ہیلو ہیلو کیے گئے ہو ارے مجھے عربی نہیں سکھاؤ ٹرانسلیشن نہیں سکھاؤ میں نے کہا کون سی آیت ہے تمہیں پتا یہ آیت نہیں معلوم ہے تمہیں کون سی آیت ہے پوچھ رہا ہوں تم سے یہ آئے تھے بتانا دیکھنا پڑے گا آپ دیکھو ابھی اس میں متن ڈالو ابھی آئے گا کوئی نہیں کوئی میرا بچہ میں ہوں نا تیرے پاس تو نے کہا تھا کہ یہ لڑائی متن ڈالنا ارے لڑائی کے لیے آگے آئے تمہارے سامنے پڑھو کیا لکھا آئے تھا سامنے ہاں پڑھو پڑھو تم تمرون بل تمرون بالمعروف تم معروف کا امر کرتے ہو نہیں العن المنکر اور منکر سے من منکر سے نہیں کرتے ہو یعنی روکتے ہو ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لڑائی کی آیت ہے ہاں؟ یا یہ لڑائی کی آیت ہے یا عام حالت کی آیت ہے یہ اس اس آیت کی تفسیر ہے یعنی تم میں نے پوچھا ہلو ہاں،, ہاں میں نے کہا یہ ہاں، عام حالت کی آیت ہے یا لڑائی کی آیت ہے اس میں لڑائی بھی آتا ہے جد و جہد کرنا معروف امر معروف کا امر کرنا اور معروف کا امر کرنا اور منکر سے روکنا یہ جہاد ہے یہ ہاں۔ یہ عام عام آیت آیت حالت کی ہے یا لڑائی کے میدان کی آیت ہے یہ جہاد امن و سلامتی کے لیے جہاد کرنا یا دعوت کرنا یا اللہ کے دین کے لیے کرنا معروف کا امر کرنا منکر سے روکنا یہ جہاد ہے ہاں۔ یہ عام ہاں۔ عام حالت کی آیت ہے نا یہ اصل میں لڑائی کے میدان والے جہاد کی بات تو نہیں ہے نا امر کل لڑائی کے میدان والا اچھا جہاد ہے اس میں آئے گا بچے کتنا جھوٹ بولتے ہیں یار میرا دماغ پاگل ہو جاتا ہے یار اس بندے سے بات کر کے اتنا جھوٹ بولیں گے اتنا جھوٹ بولیں گے اتنا جھوٹ بولیں گے سامنے کھڑی ہوئی آیت کو پڑھ کے جو ہے نا جھوٹ بولتا جائے گا سامنے پڑی ہوئی آیت کو یہی آیت جب میں جہاد دکھاؤں گا نا جہاد کے اوپر میں اسٹریم کروں گا وہاں پہ میں جب یہی آیت دکھاؤں گا نا ان کی تمام ماں بہن بھائی سب کو اندر سے آگ لگے گی وہ کہیں گے نہیں یہ جہاد کی آیت نہیں ہے جس وقت جہاں پہ موڑنا ہے انہوں نے موڑ دینا ہے اتنے بے غیرت ہیں یہ اتنے بے غیرت ہیں یہ جس کی انتہا کوئی نہیں اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں غصہ کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ یار سچائی جو ہے نا ان لوگوں کے پاس سے نہیں گزری مجھے یہ بتائے بندہ دنیا میں کس بندے نے اس آیت کو میدان جنگ والی لڑائی سے کے برابر رکھا ہے کون سا بندہ ہے پوری دنیا کا لے لے گا آگے واپس تو برابری پہ بات کرنے کے لائق نہیں ہے تو سمجھا کسی پہ برابر ہاں، اسے لاؤں ابھی بھی لاؤں اس کو یہ ان کی اوقات جب تک سچائی سے بات نہیں رکھ سکتے یہ لوگ تب تک ان کے ساتھ میں کیا بحث کروں یہ لوگ صرف اپنے چینلوں پہ اس لیے بلاتے ہیں یہ جو ان کے اسکالرز ہیں سو کال جھوٹے اسکالرز یہ صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم ملے تاکہ یہ یہ صرف ایک ایک ایک ایک لوگ منٹ میں اتنی اتنی بڑی بڑی جھوٹ ماریں گے اتنا بڑا بڑا جھوٹ ماریں گے کہ آپ کو پندرہ پندرہ بیس منٹ میں لگ جائیں گے اس ایک منٹ کے اس کے جھوٹ کو بتانے کے لیے ایکسپوز کرنے کے لیے کیونکہ جھوٹ بولنا اسلام کا ایسنس ہے اسلام کو اگر جھوٹ بول کے بھی آپ نے ڈیفینڈ کیا نا تو آپ جنتی ہیں آپ سواب کما رہے ہیں اس کے اوپر میں نے پوری اسٹریم کی ہوئی ہے لائنگ ان اسلام اسلام میں جھوٹ بولنا یہ حالت ہے ان لوگوں کی کیا کیا ہے کیا ہے کیوں کیوں جھوٹ بولتے ہیں یہ ان سے پوچھیں آخری دفعہ یہ لاتے ہیں ورنہ ان کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں اتنے بڑے جھوٹے کے ساتھ میں میں سوال میں سوال کر دوں عبید بھائی رکو یار عبید بھائی میں بتاتا ہوں نا میں بتاتا ہوں نا میں بولتا ہوں پھر تو بول کوئی پریشانی نہیں پریشانی والی بات ہی نہیں اس کے اندر اس کے اندر آگ اگلنے لگ رہا ہے بات کرنا ٹھنڈا بھائی جو بہتر بھائی لگے گا ہاں۔ میں یہ ہاں۔ بول رہا ہوں کہ یار دیکھو یہ جو جنگ جنگ کر رہے ہو ابھی کل کو مان لو کوئی عیسائی آئے آپ پہ اور بولے کہ یا ہاں۔ تو یا تو عیسائی بن یا تو ججیا دے ہاں یا تمہارے پچھواڑے میں چھاتا ڈال کے گھسیٹ کے لے جاؤں گا تو یہ اچھا لگے گا کیا یہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے معروف کا امر کرنا منکر ارے بھائی چلو اس اس عیسائی کا نام میں معروف رکھ دیتا ہوں منکر سے منکر سے روکا جائے معروف کا امر ہو منکر سے روکا جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے تب ہاں تو وہی بول رہا ہوں کوئی عیسائی آئے سنو کوئی عیسائی آئے وہاں پہ ارے سنو نا بھائی کوئی کوئی عیسائی آئے یعنی آپ کے سامنے رکھے یا تو عیسائی بنو جائیں گے عیسائیوں کے ساتھ ارے سنو نا کوئی عیسائی آئے پورا گروہ لے کے ہاں پورا گروہ لے کے آئے ٹھیک ہے آپ سے بولے یا تو بھائی آپ اسلام قبول کر لو یا جیجیا دو یا آپ کے پچھواڑے میں چھاتا ڈال کے گھسیٹ کے لے جائیں گے تو یہ درست رہے گا ایک زکات کی طرح ہے جیسے زکات ارے بھائی اسی بات جنگ اسی بات پہ ہو جائے گی جنگ اسی بات پہ ہو ہاں۔ جائے گی پھر پچھواڑے میں چھتا ڈال کے لے جائیں گے آپ کو ارے تو امن و سلامتی کے لیے لیتے ہیں نا ان کو ہاں تو لے جا کے کو خوب سلامتی کریں گے ارے وہ لے جا کے خوب سلامتی کریں گے ارے بھائی وہ لے آ کے نا دیا ہوا ہے تو جزیا لیتے بھائی چھاتا ڈال کے سنو چھاتا ڈال کے آگے پچھواڑے میں لے جائیں گے گھسیٹ کے پھر آپ کو امن و امان دیں گے یہ درست رہے گا ارے پہلی بات تو شرک ظلم ہے کفر شرک ظلم ہے <laughs> یار کیا یہ میرا سوال نہیں یار جو آپ بول رہے ہیں میرا یہ میرا سوال نہیں اگر شرک کرو گے چلو نہیں بتایا گا تمہیں پتا ہے اس بات کا ویسٹ آف ٹائم ہے بندہ اس سے بہتر ہے ہم اچھی اچھی باتیں رکھ کے تو اسٹریم بند کر لیں اس بندے سے بات کرنے کیونکہ اس نے جہاں پہ وہ اس پتہ لگے گا اسے کہ یار یہ تو میں پھنس دوں گا شیر کا ظلم ہے شیر کا ظلم ہے شیر کا ظلم ہے تو یہ انڈیا میں کیا کر رہا ہے سالہ حرام کا پلا ظلموں کے ظالموں کے بیچ میں کیا اچھا، بیٹھا اس کو اس کو مجھے پوچھنا ہے کہ اللہ کو اتنی چڑ کیوں آتی ہے بھائی کوئی شرک کر رہا ہے تو چلیں یہ لیں آپ کے لیے واپس لے آتا ہوں یہ لیں ساحل بھائی یہ آپ کا میں میوٹ دوبارہ کر رہا ہوں اوبے تمہاری پھٹ کیوں جاتی ہے بھائی تم لوگ پیچھے کیوں لیتے ہو ہمیشہ اوبے پیچھے کیوں کل پھٹ گیا تھا اوبے تو کل پھٹ گیا تھا پوری دنیا نے دیکھا وہ چھوڑ دو بولو کہ اللہ کو کیا فرق پڑ جاتا ہے اللہ اتنا چڑھتا شرک کرتا ہے تو کیا نقصان ہو جا رہا اللہ کا اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ پڑھے ہو کہ نہیں سما اور ارض کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے حق کے ساتھ پیدا کیا اللہ نے کے ساتھ اللہ نے سما اور حق کے ساتھ پیدا کیا اب اب اب اسی طرح سے اس کے اندر اس کے اندر حق ہوتا ہے جیسے کسی کا حق ہوتا ہے تو وہ ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اب کسی معاشرے کا معاشرے کا ایک حاکم ہوتا ہے معاشرے کا تو اس کا حق ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہے ہے تو تو پرائم منسٹر ایک پریوار اہل حق ادا کرنا پڑتا ہے جیسے انسان بچہ باپ اور بچے ہوتے ہیں نہیں ہاں بریک لگا مجھے یہ بتا کہ اگر تو انڈیا کے پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر نہ مانے تو ہاں۔ اس سے پرائم منسٹر کی پدوی میں کوئی فرق پڑ جائے گا اگر مجھے امان ہے تو میں مانوں گا اور مجھے امان نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں تو نہیں مانے گا پرائم منسٹر کو کوئی فرق پڑے گا ہاں پڑے گا ماننے سے کیا فرق پڑے بہت میرے میرے اگر میرے میرے فالوور ہیں تو میرے وجہ سے اس کو فرق پڑے گا کیا فرق پڑے گا گانڈو وہ تو پانچ سال تک پرائم منسٹر ہی رہنے والا ہے ارے سالے گانڈ اودی کر کے بیٹھا ہوا ہے گانڈ اوپر کر کے بات کرتا ہے تو بات نہیں کر رہا ہے بھائی سالوں تم سیدھے لائن پہ تو رہتے نہیں بولتے ہو تمہارے تمہارے ذہنوں میں بات بتا ذہنوں میں گوبر بھرا میں ہے گھر میں ہے اور تیرے بچے ہیں بیوی ہیں تیرے بچے نافرمانی کرے تیری بیوی نافرمانی کرے تو وہ گھر میں امن رہے گا تیرا با... سن تیرا بیٹا تجھے سن تیرا تیرا بیٹا تجھے اگر باپ نہ مانے تو تو اس کا باپ رہے گا یا نہیں رہے گا نہیں رہوں گا کائے کو رہوں گا نہیں مانے گا تو نہیں رہوں گا کیسے رہ سکتا ہوں بھائی یہ ہے مومنوں کی عقل جو اپنے باپ کا انکار کرے وہ بیٹا بیٹا ہی کیسے ہو سکتا ہے تو تو مطلب اس کا باپ نہیں رہے گا پھر کیسے رہے گا بیٹا میں اتنا چاہوں گا کہ میں اسے جو کچھ لے ہوں گا دے ہوں گا تاکہ تو اپنی زندگی جا دنیا میں تو جس طرح سے جینا چاہے جی جب تو اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھ سکتا ہے تو ہاں نا لیکن تو باپ ہی رہے گا نا اس کا تیرا بیٹا اگر اکار بھی کر دے گا تجھے باپ ماننے سے رہوں گا تو یہی تو بولتا حق ہوتا ہے نا وہ اللہ کو کوئی اللہ ماننے سے باپ سمجھنے کا حق ہوتا ہے نا کہ بیٹا باپ کو باپ سمجھے اس سے اللہ کو اچھا اچھا تیرا بیٹا اگر تجھے باپ نہ مانے تو تو کیا کرے گا اس کو جلائے گا جلاؤں گا کہ یہ کیسے بات کر رہا ہے جلانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو نہیں اللہ کہتا ہے نا یار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلائے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا اللہ جلائے گا نا تیرا بیٹا تجھے باپ نہیں مانے گا تو تو جلائے گا اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ جلائے گا اللہ تعالیٰ کرے گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کسی کو جلائے اللہ نے تمہارے لیے منع کیا ہے عبید عبید ہاں۔ تیرا بیٹا تجھے باپ ماننے سے انکار کر دے تو تیرے بیٹے کو جلائے گا کیا بالکل نہیں نہیں نا تو تو اللہ سے لاکھ درجے اچھا ہے میرے بھائی سوچ اس بارے میں ارے پہلے بات سن لے تم جو ظلم عظیم کرو گے اللہ کو اللہ کے امن و امان امن و امان والوں کو امن و امان کرنے والوں کو سلامتی لانے والوں کے ساتھ میں جب تم ظلم عظیم کرو گے ہاں نفرت پیدا کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے اللہ کو کیا فرق پڑے گا میرے بھائی ارے اللہ نے اللہ جب تم کسی کا جب تم فتنہ کرو گے تو وہ تو کسی کو قتل کرنے سے اشد ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں فرق دے گا تم کو کیا فرق پڑ رہا اللہ کو اچھا میں کو صرف ایک بات کا جواب دے دے میں مسلمان ہو جاؤں گا جب تم اللہ جب تم قتل کرو گے تو ایک بات بتاؤ جب تم جب تم فتنہ سمجھتے ہو فتنہ کرتے ہو ساحل مزید بات کرنی ہے سپیڈ ٹیلی کاسٹ ہے نہیں نہیں یار ختم ہو گیا ہے نہیں بولے گا ختم ہو گیا چلو کسی دھار دھار مومن کو لیتے ہیں یہ تو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو گیا جی شاہ عثمان صاحب آپ لانتے بھیج رہے تھے پرائیویٹ چیٹ میں بولے سر عبادر بھائی میرے چینل پہ آ جانا وہاں آپ سے تسلی سے بات کریں گے ہم شاہ عثمان صاحب لانتے بھیج رہے تھے آپ پرائیویٹ چیٹ میں بولے سر روحان جی کہہ رہے ہیں دوسرے والا ارے یہ عبید تو وہی ہے جس نے کل اتار دیا اڑتا تیر اڑتا تیر لیا تھا ہاں، بلا وجہ جی, جی جناب بڑی گیم ڈالی تھی انہوں نے ہاں جی شاہ عثمان انمیوٹ کرے یار پرائیویٹ چیٹ میں تو بڑی لانتے بھیج رہے تھے یہاں پہ آ کے بولے نا آپ کیا ہوا جی عثمان صاحب سن بھائی اچھا تلوار سے چاقو سے نہیں تلوار ہے تیرے پاس ہوں تلوار ہے تیرے پاس سامنے آنا سامنے آنا شیطان یار تلوار ہے تیرے پاس جھوٹ باتیں جھوٹے تو سیرت پڑھنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارے ماں ماں بچے سب مل کے کوس رہے ہیں پورا خاندان گالیاں نکال رہا ہے لیکن ڈرپو لیکن لیکن ایڈم بھائی بجدین لوگ ہیں کیمرہ نہیں چالو کر سکتے بیچارے کیسے کیا کاٹیں گے یہ لوگ یہ نہ کسی کا ننو نہیں کاٹ سکتے کسی کا ختم نہیں کر سکتے لوگ گلا کے کاٹیں گے ڈرتے ہیں یار دو منٹ ماں بیٹے کو انٹرپٹ کر دو یار نہیں چلا گیا وہ بھاگ ارے رے بلاؤ یار بلاؤ بلاؤ اسپیشل ریکویسٹ دو میرے طرف سے پانچ سو روپیہ دو منٹ ان انٹرپٹڈ دو ماں بچے کو یار وہ آئے گا تو پھر نا وہ بھاگ گیا وہ بس اتنی دیر کے لیے آیا تھا <laughs> اس کی بس اتنی تھی <laughs> اس کی اتنی تھی اچھا، پورا خاندان سن بھی رہا ہے اس کو میں نے تو بولنے دیا بھائی میں نے تو میوٹ بھی نہیں کیا مرچا بھائی ڈرا دیا اس کو بچے کو کو <laughs> oh, چلو ایک اور آیا تھا مومن خالد بن ولید یہ بھی پرائیویٹ جیٹ میں بول رہا تھا مجھے کیا بھیج رہا تھا جوکر ہاں مسٹر جناب بولیے سر ہاں جناب جوکر صاحب بولیے بولے بولے سر بول رہا تو آپ نے آپ پرائیویٹ جیٹ میں کہہ رہے تھے مجھے ایڈ کر ہاں بھائی محمد ٹیررسٹ تھا کہ نہیں ارے بھائی صاحب نام دیکھ کے پھٹ رہی ہے کیا آپ کی کس نے کہا نام دیکھ کے پھٹ گئی سر آپ کو تو فل سکرین کر دی اور بتائیں اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں <laughs> چلیے آپ بتائیں نا آپ بتائیں جو حدیث آپ مرفوع حدیث دکھا رہے ہیں مرفوع حدیث دکھا رہے ہیں میں تو صحیح ہاں۔ مسلم کی پانچ سو تیئیس دکھا رہا ہوں یہ لے مرفوع حدیث لے لیں جی ہاں دکھائیے ذرا دکھائیے اور میرا بچہ یہ لے سر پڑھیں سر کیا لکھا ہوا جی سر اردو میں دکھاؤ اردو میں دکھاؤ نہیں اردو نہیں میں دکھا دیتا عربی دکھا دیتا ہوں اور میں یہ دکھا دیتا ہوں اردو دکھاؤ اس کا اردو دکھاؤ نہیں ہے بھائی اچھا، اردو بھی ڈھونڈ لیں گے یار ڈھونڈ کے لاؤ نا ڈھونڈ کے لاؤ کیوں ڈھونڈ کے لاؤں یہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کیا ہے تمہارا یہی ہے نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے ارے بھائی تم اردو میں لاؤ نا میں اردو میں بھائی ارے بھائی سب ابے جوکری گری مت کرو جو بول رہا ہوں کرو اردو میں لاؤ ارے بھائی یہ لے تمہارا ترجمہ نہیں چاہیے مجھے تم ارے لے کے آؤ ارے میرا ترجمہ نہیں ہے یہ سننا ڈاٹ کام کا ترجمہ ہے یہ لے translate dot Google dot com یہ Arabic victorious with terror Hindi بھی لے اور میں نے آتنک کے سے وریج یار کیا یار کوئی پڑھے کیا اور میں آتنک سے وجئی ہوا اور ہٹ آتنک سے وجئی ہوا جی سر یہ گوگل ٹرانسلیشن ہے کیا کروں یہ تم اپنے پاس رکھو مجھے پورے اردو میں دکھاؤ مجھے پرواہ نہیں ہے میں آپ کا نوکر نہیں آ لگا آپ اردو میں خود پڑھ سکتے ہو جھک مار رہے ہو ہاں، حدیثیں اردو میں آئی تھی اردو میں اردو میں محمد بولی تھی نہیں محمد نے محمد نے اردو بولی تھی یا عربی بولی تھی تم کیا کیا محمد نے اردو بولی تھی عربی بولی تھی پروفیسر ہوں جو میں تمہارا گوگل ٹرانسلیٹ میں گوگل کو کیوں مانوں مت مانو یہ سننا ڈاٹ کام کی ٹرانسلیشن ہے اس کو میں سننا ڈاٹ کام کو کیوں مانوں میں تم کو بول رہا ہوں کس کو مانتے دکھاؤ تم اردو میں نہیں کل پہ گٹ لوسٹ پاگل کا بچہ میں دماغ خراب نہیں ہے میرا بے وقوف جاہل ان پر نامعقول تمیز ہی نہیں ہے بے وقوف لوگ ہیں جوکر انسان ڈنگر جناب سچ بیس صاحب آئے ہیں جی سر آپ بتائیے محمد ٹیررسٹ کیوں تھا وہ بعد میں بات کریں گے میں تو آپ کو پتا ہے میں سے بات نہیں کرتا ہوں ایسی والی حدیث حدیث پہ میں اس پہ بات کرتے ہیں قرآن پہ آپ ہی کی بات پہ بات کرتے ہیں نا آپ کا جو آپ نے جو شروع کیا قرآن پہ بات کرتے ہیں ہاں، آپ کی بات پہ بات کرتے ہیں قرآن پہ بات کرتے ہیں آپ کے خود کے لفظ پہ بات کرتے ہیں آپ نے جو کہا اسی پہ بات کرتے ہیں آپ نے کہا سب کچھ ہندوؤں کا ہی تھا اور سب کچھ نہیں ووٹوں کے لیے چلے ووٹوں کے لیے ووٹو کے لیے آج کیوں نہیں کر رہے تھے تبھی تو مسئلہ ہے تبھی تو دکھا رہا ہوں میں کہ جو اصل ہندو ہیں جو لوگ ہیں جن کو پتا نہیں ہے ان کو سمجھ آ جائے کہ اسلام ہے کیا تو یہ جو ووٹ بینک کے لیے جو ہمارے پالیٹیشن یہ حرکت کر رہے ہیں ان کی حرکت میں یہ لوگ نہ آئے اور میں یہ سٹریم کیوں کر رہا ہوں آج نہیں کر رہے ہیں آج تو گانٹ لات دے کے دھڑا دھڑا دھڑا دھڑ الگ کر دے رہے ہیں تو میں اگر ایسا ہوتا نا اگر ایسا ہوتا نا آج کل اگر ایسا ہوتا نا آج کل تو تم جیسی قوم یہاں پہ آ کے بکواس نہ کر رہی ہوتی بلکہ سیدھی ہو گئی ہوتی ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ محمد کو ہیلپ کیوں کیا ٹیرر کے ساتھ محمد کا اللہ محمد کو ٹیرر سے ہیلپ کیوں کرتا ہے کہ محمد نے ایک بندے سے بات کی اور جی اس نے کہا کہ قتل کر دو وہ لے کے آنا میں نے تم سے پہلے بھی مانگی تھی ویسے ہاں زیک جون جی نے 29 39 کا سپر سٹیکر دیا زیک جی بہت بہت شکریہ دھنیہ واد جی سر بولے ساحل زوم کر سکتا ہو گیا ایڈم نہیں ہوا یار زوم نہیں ہوا سنن ابن ماجہ کون سی ہے 3929 3929 بڑی زبردست حدیث ہے جو ہمارے اس ٹاپک پہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے دیکھیں یہ یار اس کو آپ آپ زوم کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ کی طرف زوم کیوں نہیں ہوتا یہ پی پی ٹی ہے نا اس وجہ سے اس میں دیکھتا ہوں جو زید بھائی بناتے ہیں پی پی ٹی وہی والا ہے یہ دیکھیں جی یہ حدیث ہے آپ کو دکھا رہا ہوں we were sitting with prophet ہم محمد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے and he was narrating to us and reminding us وہ ہمیں قران پڑھ رہا تھا پڑھا رہا تھا اور بتا رہا تھا when a man came and spoke privately to him تو ایک بندہ آیا اور اس نے چپکے سے اس کے ساتھ بات کی یعنی کہ کانا پوسی کی ہی سیٹ ٹیک ہم اوے اینڈ کل ہم محمد نے کہا اسے لے جاؤ قتل کر دو وین دا مین ٹرنڈ اوے جب آدمی واپس آیا دا میسنجر آف اللہ کالڈ ہم بیک تو محمد نے اسے واپس بلایا اینڈ سیٹ جیسے کلمہ پڑھ لیا اب قتل نہیں کرنا کیوں کیونکہ مجھے صرف لڑائی کرنے کا ان لوگوں سے حکم دیا گیا ہے جو کلمہ نہ پڑھے اسلام میں کنورژن ہی ساری گیم ہے میں نے فیو ریسرچ دکھائی تھی اچھا، شروع میں جو نے دیکھ لی ہوگی 99% سے اچھا۔ لوگ 99% لوگ کنورژن اچھا۔ کو مانتے ہیں کتنا اچھا کتنا صاف ستھرا سیدھا سیدھا ایک حق گاڈ ایک سچے گاڈ کی طرف یہ تو ان کے فیور میں جا رہی ہے بات ارے کتنی فیور میں جا رہی ہے کس طرح لے کے آنا ہے قتل کی دھمکی دو تلوار کی نوک پہ لے کے آنا ہے اور ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے لے کے آنا ہے تمہارے پاس دوسری حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی آئی ہاں۔ ہے بلکہ صحیح بخاری کی ہے صحیح مسلم میں بھی آئی ہے کہ تم سب سے اچھے انسان ہو کیوں کیونکہ تم لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے انہیں کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے اسلام میں لے کے آتے ہو ڈالوں تمہاری گردن میں زنجیر اور تمہیں ہندو بناؤں یا کرسچن بناؤں تمہیں اچھا لگے گا یہ کتا کدھر ہے اس میں ڈاگ زنجیر ڈالی جاتی ہے یہ بریکٹ ہے میری والی جس طرح قرآن میں بریکٹیں ہیں نا اس طرح یہ میری بریکٹ ہے تو بھائی یہ جو ہے زنجیر ڈال کر کیا ہے you are the best people ever raised up for mankind means the best peoples for the people are you bring them with chains on their necks till they embrace Islam ٹھیک ہے تو کیا اس میں مطلب آپ کو کیا غلط کیا لگ رہا ہے اس میں سب کچھ صحیح ہے سب کچھ صحیح ہے نہیں گلے میں یہ اتنی بات غلط لگ رہی ہے بہت اچھی بات ہے یہ انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا یہ سنو سچ از بیسٹ ہاں۔ یہ طریقہ ہے ہاں۔ تمہارے اسلام کا اور رسول اللہ کا لوگوں کو لوگوں کے گلے میں جنجیر ڈالو گے اچھا ٹھیک ہے تم کوئی چیز غلط نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے ساحل بھائی گھائل بھائی ساحل بھائی غلط لگ جاتی اگر آپ مجھے ایک دم آپ آپ ہی کی باتیں کر رہا ہوں ایک دم سیدھی بات آپ بھی پہلے کرتے تھے تبلیغ کا کام آپ نے کس کس کے گلے میں جنجیر ڈالی میں رسول اللہ سے کروڑ درجہ اچھا ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ اچھے ہو گئے اور باقی کے لوگ جو ہاں، بھی رسول اللہ کی بات جہاں بھی جا رہے ہیں ایک منٹ جہاں بھی جا رہے ہیں جہاں بھی جنجیر کون پھینک رہا ہے کس کے گلے میں ڈال رہے ہیں کیونکہ تم طاقت میں نہیں ہو سینتالیس پینتیس سینتالیس پینتیس جب طاقت میں نہیں ہو تو جلدی طاقت میں ہوگا یار میری بات پوری ہونے دو نہیں پہلے میری ہونی دو سینتالیس پینتیس جب تک تم طاقت میں نہیں ہو تم لوگ امن امن کرتے رہو گے جب طاقت میں آؤ گے ابھی تم نے بیٹھے بیٹھے دھمکی دی ہے مجھے لیکن تم نے اس طریقے سے دھمکی دی ہے کہ فیل نہ ہو کیونکہ تم انڈیا میں طاقت میں نہیں ہو پکتا تمہیں کہ قانون اپلائی ہو جائے گا تمہارے اوپر یہاں پہ جب تک تم طاقت میں نہیں ہو تم لوگ بہت امن والے بڑے شریف بن کے رہتے ہو جیسی طاقت میں آؤ گے زنجیریں بھی آ جائیں گی بولو آپ کی اس بات سے آپ بتاؤ کہاں پر ابھی جو ہے اسلام کی طاقت میں اسلام طاقت میں پاکستان افغانستان ہاں، بالکل ڈل رہی ہیں جنجیریں ڈل رہی ایجپٹ میں ایجپٹ میں پاکستان میں افغانستان میں بالکل ڈل رہی ہیں فوٹو دیکھا فوٹو دکھا فوٹو تمہارا دماغ صحیح ہے افغانستان میں آپ لوگوں نے کتوں کی طرح <laughs> کتوں کی طرح مارا تمام نان مسلم لو جی کتوں کی طرح افغانستان میں نان مسلموں کو مارا انہوں نے پاکستان میں آئے دن کتوں کی طرح مارتے ہیں ٹھیک ہے اسپیشلی کرسچن آبادی کو ان کی بچیوں کو اور ہندوؤں کی بچیوں کو ایک ڈان نیوز پاکستان کے اپنے نیوز پیپر کے مطابق ایک ہزار کرسچن اور ہندو بچیوں کو یہ زبردستی بڑی عمر کے مسلمان لڑکوں سے شادی کروا کے انہیں کنورٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے خالی زنجیر فزیکل نہیں ہے یہ وہ زنجیریں ہیں جو کہ نظر نہیں آتی اس کے بعد ایجپٹ کے اندر ایجپٹ کے اندر جو کوئی کرسچن اپنے گھر میں دعیا دعا رکھوا لے اس کے گھر کو آگ لگا دیتے کہ اس نے چرچ بنا دیا ہے اس گھر کو مجھے یہ بندہ ہی ہی ہی کر رہا ہے انڈیا میں بیٹھ کے جہاں پہ یہ ہندوؤں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہی ہی ہی کر رہا ہے میں اسے کہتا ہوں جا کے مجھے ایجپٹ کے اندر اپنے گھر میں مورتی رکھ کے اپنے چار دوستوں کو بلا کے پوجا کر کے دکھا دے اگر اس میں دو ٹکے کی ہمت ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسلام ایک پیسفل دین ہے ایجپٹ کے ویزے اور اس کی ساری وہاں کی رہائش وغیرہ کا میں دوں گا جس ہوٹل میں رہے وہاں پہ ایک مورتی رکھی اور چار ہندوؤں کو کہے کہ آ کے یہاں پہ مدد کر کے دکھا دے مجھے اپنی میں کر کے دکھا دے ویڈیو بنا دے میں دیکھتا ہوں کیسے بچ کے آئے گا وہاں سے آ بھائی بول اب اور کچھ چیلنج ہے ہاں۔ ہے فل ہاں۔ کرتا یہ چیلنج ہے میرا فل کر کے دکھائے گا اچھا تو آپ نے جو ابھی جو پس پس کیا کر کے دکھائے گا میرا چیلنج پورا کر کے دکھائے گا جو آپ نے پس پس کیا تھا انڈیا میں آ کے کے کر دکھا دے کر کے دکھا دیں وہ تو سارے انڈیا سارے انڈینز نے سن بھی لیا آپ اس کی گھاٹ سے آپ کی سارے سارے انڈینز نے میری وہ بات سن بھی لی ہے میری وہ بات دیکھ بھی لی ہے آئی ڈونٹ کیئر ناؤ تم ایک دفعہ نہیں تم ہزار دفعہ بولو تمہارا تو ہر چینل والی باتیں چلا رہا ہے وہ انڈینز پھر بھی میرے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے ہر چیز کا کہ ایک چیز کا پتا ہے انہیں ہر انسان وہاں کی کوک سے پیدا نہیں ہوتا علم لے کے جس طرح تم جو ہو ابھی تک بغیر تو اور آج بھی پتہ نہیں کتنے عرصے تک بغیر رہو گے آگے چلتے ہیں بھاشا صاحب آئے ہیں بھاشا صاحب مسلمان ہیں آپ ہلو ہاں جی مسلمان ہیں آپ سر میں مسلمان نہیں ہوں سر پھر آپ کیوں چنے ہیں سر سر میرے کو وہ لوگ کنورٹ کرتا ہے نا سر میرے کو مسلم کنورٹ ہونا ہے ان لوگوں نے میرے کو اتنا بار بگا دیا اتنا بار بگا دیا میرے کو بات کرنے سے مائک سے منہ تھوڑا سا پیچھے کریں تاکہ آپ کی آواز صحیح طریقے سے اور دوبارہ بولیے ریپیٹ کریں اچھا۔, اچھا ابھی کچھ دیر پہلے ایک آدمی کو آپ کہہ رہے تھے کہ حدیث میں اس میں ٹیرر ورڈ ہے نا ٹھیک ہے جی سر وہ ٹیرر ورڈ سے آپ کو اختلاف تھا نا مجھے ٹیرر ورڈ سے اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا میں نے کب کہا مجھے اختلاف ہے میں تو بتا رہا ہوں کہ حدیث کیا کہتی ہے اچھا کیا کہتی ہے مسئلہ بتائیں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے ٹیرر پھیلانے پہ اعتراض نہیں ہے آپ کو کسی قسم کا اچھا تو آپ حدیث کھول رہے تھوڑا بائبل بھی کھول لیجیے بغل میں بالکل کھول لیں گے جب واپس آئے گی بائبل کا بھی تو حدیث بتا دیں ٹیرر کا ٹینشن نہیں ہے آپ کو کسی قسم کی نہیں نہیں ارے بھائی اگر حدیث کھول رہے بائبل میں آئزایا 1917 بھی کھول لیں آئزایا کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے پہلے یہ تو بتا دینا مجھے پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی چلیں گے دیکھیں ایک بات کو پورا کر کے پھر آگے چلا کریں ارے بھیا خود کے گھر میں چراغ سے پورا گھر جلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں کام کر ڈوب میں تو تم دنیا میں کرنی ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ محمد کو ٹیررسٹ کیوں کہا گیا کہاں کیا گیا جو ٹیرر پھیلاتا ہے اس کو ٹیررسٹ نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں کہاں کہا گیا یہ تو بتائے بھائی یہ حدیث کے اندر آپ کے سامنے تو تھی ابھی آپ نے دیکھا تو ہے ابھی بھی آپ کو دوبارہ حدیث دکھاؤں میں یہ لے پکڑے اچھا۔ دوبارہ حدیث لے لیں جو بندہ ٹیرر جس کو ہیلپ کی گئی ٹیرر سے اس کو ٹیررسٹ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے I have been helped by terror in the heart of the enemies ٹھیک ہے ہاں، تو ٹیررسٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ارے بھائی ٹیرر ورڈز آپ کو اختلاف ہے مطلب بھائی مجھے اختلاف نہیں میں کہہ رہا ہوں جو بندہ ٹیرر پھیلاتا ہے اس کو ٹیررسٹ نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں پہلے ٹیرر ورڈ کا پہلے آپ مطلب دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے او مین سیریسلی کیا جو ٹیرر ورڈ ہوتا ہے صرف ٹیررسٹ کے لیے ہوتا ہے ٹیرر کون پھیلاتا ہے ارے میرا بھائی کسی سے اگر میرا دل میں مان لو کوئی ایک کیا بولتے ہیں ٹیچر سے اگر کوئی بچہ ڈر رہا ہے اس کے ہاتھ میں ٹیرر ہے نہیں بول سکتے یہ بچہ نہیں ڈر رہا نا قومیں ڈرتی ہیں ایک مہینے کی مسافت سے یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو صحیح بخاری میں اس کی لمبی حدیث ہے ٹیرر افریڈ فیئر یہ سب سائنوں نہیں سنا ہے the earth has been made for me and my follower پوری دنیا صرف میرے لیے اور میرے فالوور کے لیے بنی ہے کیوں اللہ نے مجھے وکٹوریز بنایا بائی آ یہاں پہ اسی عربی ورڈ کی ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے آ حالانکہ یہاں پہ بھی ٹیرر ہونا چاہیے by his frightening my enemies for a distance of one month journey ایک مہینے کی مسافت سے لوگوں کو پتا لگ جاتا ہے محمد ٹیررسٹ آ رہا ہے ایک مہینے کی مسافت دور ہوتا ہے ابھی تو ان کو فیل ہو جاتا ہے محمد ٹیررسٹ آ رہا ہے اچھا مجھے بتاؤ یہاں پہ اور کون سا ٹر ہے ٹیچر والا ڈر رہا ہے کیوں جھوٹ بولتے تم لوگ نہیں نہیں ہم تم کو بتا رہے جیسے مان لو انڈین آرمی ہے ٹھیک ہے جھوٹے کیوں اس کو دیکھ ارے پہلے سن تو رہے بھائی انڈین آرمی سے اگر کوئی کیا بولتے ہیں کوئی اگر ٹیررسٹ اگر ڈر رہا ہے تو اس کے دل میں انڈین آرمی کا ٹیرر ہے تو یہاں یہ ورڈ استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے یہ بتا میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ محمد جو کہ رحمت علی العالمین ہے میرا بھائی تم پھنس گیا یہاں پہ اللہ اسے محمد کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں جن میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ نے مجھے ٹیررسٹ بنایا ایک مہینے کی جرنی سے پہلے لوگوں کو پتا لگ جاتا ہے محمد ٹیررسٹ آ رہا ہے مجھے بتاؤ کہ یہ ایک اچھی چیز ہے پورا پڑھ اچھا سے اوکے دوسری چیز earth has been made for me and my follower جو زمین ہے دھرتی ہے وہ صرف میرے لیے اور میرے فالوور کے لیے بنی ہے تاکہ ہم لوگ وہاں پہ نمازیں پڑھ سکیں لہذا میری قوم کے لوگ جب کدی جہاں مرضی نماز پڑھ سکتے ہیں تین the booty has been made حلال فار می میرے لیے وار کی بوٹی جو ہے وار سے کیپچر جو ہے چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ غلام عورتیں وہ میرے لیے حلال کر دی گئی ہیں yet it was not lawful for anyone else before me جبکہ مجھ سے پہلے کسی قوموں پہ یہ حلال نہیں تھی یعنی کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے کسی پر بوٹی وار بوٹی حلال نہیں تھی سوائے محمد کے بقول محمد کے for I have been given the right of intercession on the day of resurrection قیامت کے دن مجھے جو ہے انٹرسیشن کرنے کی اجازت دے دی گئی ہوئی ہے پانچ اور پوری دنیا صرف میرے لیے اور میرے فالوورس کے لیے بنی ہے اور مجھے دیکھ کے مجھے بارے میں سن کے لوگوں کے دلوں میں کمپ کپی تاری ہو جاتی ہے ٹیررسٹ آ رہا ہے ٹیررسٹ آ رہا ہے انہیں پتہ لگ جاتا ہے آپ کو اس میں کوئی پرابلم فیل نہیں ہو رہی کہاں لکھا ٹیررسٹ آ رہا ہے ٹیررسٹ آ رہا ہے <laughs> ایک نمبر یا تو صحیح میں جو کہہ رہا ہے پتہ ہے مزاق نہیں کرا ابھی جو ایک بھائی بول کے کیا نا صحیح میں تو جو کر رہا ہے سو بیسیکلی جب اللہ نمبر ون پوائنٹ پڑھ نمبر ون پوائنٹ اللہ میڈ بی وکٹوریس بائی ٹھیک ہے تو اگر انیمیز کے اندر دل میں ڈر رہنا تو اس میں کیا غلط ہے بتا اوکے جب اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کو ٹیرر دیا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے لوگوں میں ٹیرر پھیل جائے یہ تمہیں بات بالکل اچھی لگ رہی ہے صحیح لگ رہی ہے اللہ made me victorious by who by his fight in my enemies for a distance of one but یہ تو چل چلو بریکٹ کا ادھر سن Allah made me victorious by اگر تمہارے دشمن کے دل میں نہیں کیونکہ پروفیٹ محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا اس لیے باقی ان کے نہیں ایجپٹ کے اندر جب آپ نے ایجپٹ <laughs> ایجپٹ تک تک ہاں، جا جا کے کے آپ نے اٹیکس کیے ہیں انہوں نے تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہوا تھا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے اٹیک کیوں کیے کیوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے اور کس لیے کیے یہ کہاں کا بات آپ کے اپنے سارے کے سارے اسکالر جس مرضی ارے بھیا تم ابھی تم حدیث میں بات کر رہا تھا ابھی تم ایجپٹ میں آ رہا تم میں حدیث میں بات کر ابھی تم کو رولا دے رہے حدیث میں تم جا رہا ابھی آپ ہنس رہے ہیں اور دنیا آپ پہ ہنس رہی ہے ڈونٹ وری راستے یہ جو محمد اٹیک کرنے جا رہے ہیں نا ایک مہینے کی مسافت پہ محمد اٹیک کرنے جا رہا ہے وہ لوگ تو اٹیک کرنے نہیں نہ آ رہے عمان کی فرنجوں تک محمد نے اٹیک کیا تھا نا غزل تبوک محمد نے کیا تھا نا تو حدیث پہ بات کر رہا ہوں نا حدیث ہو رہے ہیں اللہ has been made victorious by terror from a one month journey تو محمد جو ہے وہی اٹیک کرنے جا رہا ہے نا اگر کوئی بندہ محمد سے ڈر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ سالہ ایک مہینے کی جرنی کر کے محمد پہ اٹیک کرنے تو نہیں نہ آ رہا محمد کو ٹیررسٹ بنایا نا محمد جا کے اٹیک کر رہا نا کوئی اور تو محمد پہ اٹیک نہیں کر رہا نا رک رک حدیث 335 رک ایک سیکنڈ کھول رہے ارے اب کھول نہیں حدیث اوکے کھول لے میرا رک نہ بھائی ہاں چل تو ایک منٹ رک جا لیتا ہوں دیر میں ہاں جی مرزا خرم مسلمان ہیں آپ یس سر یس سر جی سر اسلامی یعنی کے لیے ایک ہندو لڑک ایک, ایک, ایک مسلمان لڑکی نے ہندو مرد کے ساتھ شادی کی یہ تو ویسے ہی آپ کی ماں جو ہے کبھی بھی مسلمان نہیں ہے میری اسلامی کے لیے اسلامی کے لیے آپ کی ممی زنا کر رہی ہیں ڈیلی سر ہو سکتا ہے ہاں، اسلامی کے لیے آپ جائز اولاد نہیں ہے اسلامی کے لیے آپ ناجائز اولاد ہیں ہو سکتا ہے sir but I thought we can progress this debate with a first principles اگر ہم فرسٹ پرنسپلس کے تھرو جائیں گے then I can explain you everything نہیں we are only explaining by the principle of Islam no other principle یا بٹ اگر آپ کو فلو سے نکالنا ہے تو we can go through that right نہیں نہیں آپ مجھے بتائیں نا کون سا فرسٹ پرنسپل ہے جائز اولاد ہے بھائی اسلام کے حساب سے ہو سکتا ہے سر پر میرے دوست کبھی مجھے ایسا کچھ کہتے نہیں ہے <laughs> دوست نہیں تمہارا اسلام کہتا ہے نا بھائی دوست آپ کے اچھے ہیں ہم نہیں کہہ رہے آپ ناجائز ہو ہم آپ کو ویلڈ اولاد مانتے ہیں اسلام کی بات کریں ہم لوگ جی ہو سکتا ہے سر میں نے زیادہ to be to be honest میں نے زیادہ <laughs> پڑھی بھی نہیں ہے اسلام کو زیادہ نہیں پڑھی کیونکہ میرے گھر میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے ریلیجن کو لے کر اسی لیے نہیں نا کہ آپ کی والدہ نے ویسی زنا کی اور ساری عمر سے زنا کر رہی ہیں آپ بھی زنا کی اولاد ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام ایک مسلم عورت ایک نان مسلم مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ہاں جی رومن امپائر اس بھائی کے سے بات کر رہے ہیں ذرا وہ اس کے اوپر جی، ہاں، حدیث آ گیا حدیث آ گیا حدیث آ گیا صبر لے لیں ابھی صبر لے لیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اگر آپ نے اس بھائی کے اوپر بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ ابھی حدیث کے اوپر بات میں کریں گے میں کچھ بول سکتا ہوں سر بولیں سر بولیں سر میں وہی بول رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو اسلام ہے it's a very modern religion مجھے لگتا ہے کچھ ایک ہزار سال پہلے ہی کچھ آیا ہے ایک ڈیڑھ ہزار سال پہلے it's a very modern religion and prophet Muhammad just like can بیس ہیڈ بیری ایوریج پرسن ہو سکتا ہے وہ ایوریج ہو انہیں اس ٹائم کے نیسٹیز میں اس ٹائم کے سرکمسٹانس میں ہو سکتا ہے کہ ایک پروفیٹ ہم نے مان لیا تو آپ اگر ان کے ٹیکسٹ پڑھیں گے there are many flaws just like any other religion ان کے اس میں ایسا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس ٹائم بہت زیادہ کہہ سکتے حیوانیت تھی بہت سارے ریلیجن میں ہوتی ہے آپ روم میں دیکھیں گے روم میں بھی تھی اسلام میں حیوانیت نہیں ہے ہر ریلیجن میں سر اسلام میں حیوانیت کی ڈیفینیشن بتائیں نا حیوانیت کی ڈیفینیشن بتائیں مجھے ہے سر کیا ڈیفینیشن ہے حیوانیت کی حیوانیت کی ڈیفینیشن یہی ہے animal instincts and not animal instincts to be proper Uh, یمین بنا کے نہیں جی سر ہوئی ہے تو اسلام خود حیوانیت دکھاتا ہے اگر اسلام کہہ ہے کہ میں نے صرف اور صرف مسلمانوں کا ساتھ دینا اور کسی کا نہیں تو یہ اب مجھے بتائیں کہ یہ حیوانیت ہے کہ نہیں ہے جی اگر میں آپ کے گھر پہ اٹیک کروں اور آپ کی والدہ کو ملکل یمین بنا کے ان کے ساتھ ریپ کروں میں ایسا نہیں کروں گا جی۔ لیکن اگر اگر کی بات ہے تو آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا جی سر سنا میں تو لکھا ہے جی سر تو برا لگے گا یا اچھا لگے گا آپ کو برا ہی لگے گا سر ضرور برا لگے تو اور کیا ہے عام میجورٹی کو بھی برا لگتا ہے اور I think I am a part of this majority sir تو پھر پھر آپ اسلام میں نہیں ہیں نا باہر آ چکے ہیں کیوں آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں سر آئی ایم سوری سر پر مجھے ابھی دو منٹ کے لیے سر چیٹ سے مت نکالنا I am a big big fan چلیں بہترین اچھی بات ہے سر آپ بگ بگ فین ہیں سر تھینک یو سر سر نہیں نہیں نہیں تھینک یو سر آپ سب میرے دوست جیسے but but the thing is میں بول رہا ہوں کہ just like any other religion Middle East میں بہت حیوانیت تھی اس جگہ میں ایک آئیڈیولوجی ڈیولپ سر سر عام لوگوں پر سر عام لوگوں پر they not civilise to the Israel portion and rest of the western hemisphere no no I am citing the history Roman Empire کس نے ہسٹری دی بولا ہے رومن امپائر کو ابھی آپ سائیڈ پہ رکھ دیں for the sake of argument ٹھیک ہے جی جی for the sake of argument Muhammad نے جو لڑائیاں کی تھی وہ رومن کے ساتھ نہیں کی تھی بالکل اینڈ میں کی تھی نہیں نہیں نہیں وہ نہیں کی تھی وہ بھائی تو میں بول رہا ہوں صبر کریں گے جی، جی۔ رومن امپائر رومن امپائر سب سے لاسٹ دو سال کے اندر اندر محمد کے پاس آئی تھی جب محمد کے طاقت ہوئی تھی اس سے پہلے محمد نے جو اٹیکس کیے تھے مشرقین مکہ کے اوپر کیے تھے یہودیوں کے جی، اوپر کیے تھے اور عیسائیوں کے اوپر کیے تھے کریکٹ اور جیوز کے طرف تو زیادہ اینیموسٹی تھا سر ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہودیوں پہ کیا عیسائیوں پہ کیا اور مشرقین مکہ پہ کیا right we still consider Jews as our primordial enemies اور یار مان لیا کیوں بات کو بار بار لیفٹ رائٹ لے کے جا رہے ہو لیفٹ رائٹ میں لے کے جو بات جی کر رہا ہوں میں اس کی بات تک رہو بھی پہلے اوکے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ محمد جو ہے اس زمانے میں سب سے پہلے ایک کافرہ عورت کے ساتھ اس نے نوکری کی اس کے پاس رائٹ جی سر کیا نام تھا اس کا میرے کو کیا پتا میں نہیں پڑھا زیادہ تو یار پھر آپ ہماری اسٹریمس دیکھیں آپ کو ذرا عقل آئے ادھر ادھر جانے کی جی، بجائے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر کے پاس نے نوکری کی تھی اور محمد نہیں ہوتے آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے دونوں پڑھیے ٹھیک ہے اور انجوائے کیجیے آئیے گا پھر آپ جب پڑھ لیں گے تو پھر آپ سے گپ شپ ہوئے گی ہاں جی ایڈم بھائی صحیح مسلم سترہ چونسٹھ بھی تھوڑا ہو سکے تو کھول لیجئے گا میں سر ایک سیکنڈ صحیح مسلم سترہ ون سیون سکس فور ایک سیکنڈ سر میں کھول دیتا ہوں بھائی کو جی بھائی یہ آپ کو چاہیے تھی آگئی سکرین پہ اب جی ایڈم جی جی, جی سر جی ہاں ایک سیکنڈ ایک ایک سیکنڈ بھائی بھائی پڑھنا چاہ رہے ہیں حدیث پھر آپ سے بات چیت کرتے ہیں جی دینی جی، بھائی کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں مرچی بھائی اس میں میں یہ بول رہا ہوں کہ بندے کو گھر سے اٹھوا لیا اور پھر سے اسلام قبول کروا رہے ہیں اور they captured a man he was from the tribe of Banu Hanifa and was called Thumama Thumama پتہ نہیں کیا یار he was the chief of the people of Yamama Yamama کے لوگوں کا چیف تھا people bounded him with one of the pillars of the mosque اور مسجد کے پلر سے باندھ دیا جرف ام آؤٹ ٹو سیم سیٹ ماما ونک وٹ ڈو یوک تم کیا سوچتے ہوئی گڈ اوپین اب تو گڈ ہونی ہونی ہے he replied but i have already told you if you do a favor you will do a favor and you will be a great person if you kill me you will kill a person if you want wealth i'll give you wealth abhi itni lambi hadith messenger of allah left him until the next day acha fair fair wohi baat repeat repeat telecast bahut karte tabhi muslim bhi repeat telecast karte hain the messenger of allah set him free he want to palm groove near the mosque and took a bath entered the mosque and said i bear testimony there is no god but allah chalo ji testimony bhi ho gayi bye bye tata ji sir yeah بندے کو مطلب گھڑ سوار بھیجے اپنے دیکھو فرسٹ لائن میں سینٹ سم ہارس مین ٹو نجد گھڑ سوار بھیجے بندے کو گھر سے اٹھوا لیا اٹھوا کے منگوا کے مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا اب اس سے بےچارے سے قبول کروا رہے وہ بےچارہ بولے بھی تو کرے بولے کیا کرے بھی تو کرے کیا وہ تو بےچارا واہ مودی جی واہ بھی نہیں بول سکتا تھا ارے ارے ارے ارے یار میرے پاس بیک سائڈ میں ہندو جڑے ہوئے کیوں جڑے ہوئے ہیں پلیز لیو دا اسٹریم تمام نون مومن بھائی لوگ جوڑ لے بھائی ایڈم ہم کو ہاں جی آ جائیں آپ جڑے ہوئے ویسے جڑے ہوئے لے سر آپ کے لیے واپس آ اچھا۔ گئی آپ کی ہاں۔ جی چلیے ہاں، حدیث دیکھے ہے اردو میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ایک یہ کہ مجھے ایک مہینے کی مسافت پر بجریہ راغب مدد دی گئی ٹھیک ہے ہاں، دوسری راغب کی ٹرانسلیشن کیا کیونکہ انہوں نے عربی کا ورڈ ایز اٹ از لکھ دی ہے راغب نہیں روب عربی کا ورڈ ہے ٹھیک ہے روب ہاں ٹھیک ہے ہاں، تو روب کی ٹرانسلیشن کیا ہے انہوں نے تو ٹرانسلیشن ہی نہیں کی کسی کا روب ہونا جیسے مثال کے طور پہ پولیس میرے گھر کتاب جھوٹ پہ نہیں چلیں گے جھوٹ پہ نہیں چلیں گے روب ایک عربی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہورر یعنی کہ خوف ٹیرر ہاں۔ ڈر ٹیرر پینک فرائٹ سکیئر تو روب جو ہے وہ نہیں ہوتا روب کا مطلب ہوتا ہے ٹیرر یہ اچھا۔ آپ اردو والا روب نہیں ڈالو یہ عربی کا روب ہے ٹھیک ہے عربک میں روب ٹیرر کو کہتے ہیں ٹیرر محمد دا ٹیررسٹ ٹھیک ہے تو مجھے جو ہے نا یہ اردو کی ٹرانسلیشن میں جو وہ اردو کے لفظ کرتے کرتے کرتے عربی کا لفظ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ چھپا سکیں وہ آپ میرے ساتھ نہ کیا کرو پلیز آپ کی مہربانی ٹیرر از ٹیرر روب اس ٹیرر یہ عربی کا لفظ ہے انہوں نے as it is Urdu translation میں ڈالا ہوا ہے تو میرے ساتھ یہ والی دو نمبر ہی نہیں ابھی تم جتنا تم ٹیرر ٹیرر کر نا ابھی تمہارا پیجامہ پھاڑنے والا بائبل سے ایک سیکنڈ ابھی سن پہلے ٹیرا مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ اچھا، چور میرے گھر سن سن سن چور چور میرے گھر میں نہیں گھس رہا اس کو پولیس کا ٹیرر ہے اس کو ٹیرر اس کو ٹیرر ہے یا نہیں پولیس کا یہ بتا چور کو ٹیرر نہیں ہوتا پولیس کا تم لوگ تم لوگ صرف پرائیویٹ پارٹ تک کیوں رہتے ہو پاجامہ پھاڑتے ہو پاجامے اترواتے ہو ارے کہ تمہارا پھٹ رہا ہے اسی لیے اسی لیے کہلتے بتاؤ یار سے تم لوگ باہر کیوں نہیں پاس جواب نہیں ہے بولے گا تو ایڈم پہلے اپنے شکست قبول کرے ایڈم مانے کی ہار گیا تب ہم تیسرا آدمی سے بات کریں چل میرا بچہ گیٹ لاسٹ تیسرے آدمی الہندی آپ کون ہیں بھائی کہاں سے آئے ہیں مسلمان ہیں آپ ہیلو یا بردر ہاں جی آپ مسلمان ہیں Muslim but no am not Muslim but I just have a 30 second you say اللہ نامہ ایک ہی نام No, I cannot say that. Not after listening to your stream. But just just for 30 seconds, let me give you a point you gave uh, Munna Bhai yesterday. تو منا بھائی کے میں گا نا یار میرا sorry what is name Muhammad the point you give stream according to killed Muhammad is what I just want you to see اب آپ کی پتا کیا ہوگا کوئی اور مسئلہ آئے گا نا وہ کہے گا نہیں مجھے اس کو ایکسپلین کر کے اسی وجہ سے میں نہیں لیتا نان مسلم بہت شکریہ اچھا جی نائنٹین ہاں جی قریشی صاحب اور جے ہند آ جی ہمارے پاس محمد کے باپ ایرم سیکر کی طرف سے نے ٹو ڈالر کا سپر سٹیکر دیا تھا uh, uh, uh. ہاں ہاں سارے آگے آپ لوگ پانچوں چھ بندے آگے ہو سٹریم میں ہو اسی لوگ ہلو ہلو ہاں جی ہاں جی کتنے بندے بولیں گے ایک ہی مائک سے اچھا کون سی بات پہ بولنا ہے جس مرضی بات پہ بول لو یہاں پہ میں نے سارا کچھ دکھایا ہے کہ اسلام اچھا، کہتا ہے ہم ہیں اور باقی سب پھلے بابا جی کے چھوٹا چھوٹا ہے اسکل پہ چھوٹا چھوٹا ہے تو بڑے گا سعودی عربیہ میں ہوتا ہے دوسرے کنٹری میں ہوتا ہے کدھر پہ ہوتا ہے پاگل کا بچہ تھا نا یہ محمد نے جو ہاں۔ حدیث کہی ہے بخاری کے اندر پاگل ہاں۔ کا بچہ تھا وہ پاگل کے بچے سون سمجھا محمد صلی اللہ علیہ کو پاگل کا بچہ مت بول کدھر پہ ہوتا وہ بتا ابھی ابھی ٹائم پہ کدھر ہوتا وہ بتا ابھی لائف میں کدھر ہوتا وہ بتا ایجپٹ میں ہوتا ہے کدھر ایجپٹ میں ہوتا ہے ایجپٹ میں ہوتا ہے گئے ہو ایجپٹ ایجپٹ میں پاپولیشن کون سی ہے کیا ہوتا ہے ایجپٹ میں بتانا ایجپٹ میں پاپولیشن کون سی ہے تو ہاں، زیادہ تر تو 80% مسلم پاپولیشن ہے ہاں کیسے ہوئی ہاں کیسے ہوئی مسلم کیسے ہوئی بولے تو ابھی سے ہوئی ہے کس کس سن میں کس سن میں مسلمانوں نے اٹیک کیا ایجپٹ پہ کس سن میں مسلمان ہاں کس سن میں مسلمانوں نے اٹیک کیا ایجپٹ پہ کون سے ہاں کس سن میں مسلمانوں نے اٹیک کیا ایجپٹ پہ کٹر کیا نہیں نا مسلمانوں نے سر کس سن میں اٹیک کیا مسلمانوں نے مسلمانوں نے اٹیک کیا ہی نہیں کدھر پہ بھی ایجپٹ پہ اٹیک نہیں کیا مسلمانوں نے نہیں کیا کدھر پہ بھی نہیں کیا پورے ورلڈ میں کدھر پہ بھی نہیں کیا اچھا اچھا اچھا اچھا یہ ہسٹری ہاں۔ کون سی کتاب پڑھی آپ نے سر ہسٹری کی یہ والی آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے مسلمان نے ادھر اٹیک کیا ادھر اٹیک کیا ادھر اٹیک ادھر اٹیک کیا بتاؤ اچھا اچھا اچھا آپ کون سی حدیثیں پڑھتے ہیں کون سی تفسیریں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں سر آپ ہاں؟ نہیں ہم لوگ سب پڑھتے بخاری شریف پڑھتے اس کی پڑھتے مسلم پڑھتے سب پڑھتے سب پڑھتے ہیں اوکے ہاں۔ یہ سیریا میں اٹیک کیا مسلمانوں نے کہ نہیں کیا ابھی اٹیک کیا ابھی سیریا میں کون اٹیک ہاں۔ کر رہا ہے اس وقت پریزنٹ ٹائم پہ کون کر رہا ہے جی۔ صحیح بخاری 3159 ہاں دوسرا آدمی بس بولو بولو دوسرا آدمی اچھا دوسرا کسرا اذربیجان کیسر تینوں جگہ اٹیک کیے جی سر لکھی گئی بخاری شریف پاگل کا بچہ تھا رائٹ کہہ دیجئے پلیز ارے کبھی لکھی گئی پاگل کا بچہ تھا شانہ کا بچہ تھا وہ جانے تھے لکھی گئی وہ بتا اوکے قرآن جب بھی لکھا گیا اسی ٹائم پہ قرآن کبھی لکھا گیا جس ٹائم پہ ارے یار براؤ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بخاری مسلم مان رہا تھا اب بولا کب لکھی گئی ہٹاؤ پھر کیا کرنا ہے ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو قرآن تو محمد قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آیا پہ لکھا ہے دکھائیں تب بھی لکھایا تھا ہاں؟ کہاں پہ دکھائیں نہیں نہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی تھی وحی آتی دکھائیں نا کہاں پہ لکھا ہے ہاں؟ کہاں پہ لکھا ہے جب محمد کو وحی آتی تبھی قرآن لکھا گیا تھا بتائیں ہاں تبھی لکھا بہت سارے صحابہ کرام لوگ وحی لکھتے تھے ارے بھائی کہاں لکھا ہے بتائیں لکھتے تھے ہمارے کو معلوم ہے بہت سارے کہاں سے آپ کو پتا لگا کہاں سے آپ کو پتا لگا کہ وہی لکھتے وہ پتا لگا نہیں لگا ہمارے کو بچپن سے ہی سکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو کس نے بتایا ہے کہاں لکھا ہے کوئی ریفرنس کوئی پروف میرے کو میرے باپ نے بتایا ہے تمہارے باپ نے کیا کیا بتایا تمہیں اس کو وہی آئی تھی تمہارے باپ کو نہیں نہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو تیرے باپ پہ بھی نہیں آتی سن میری بات تمہارے لکھا ہوا بتایا میرے کو کہ جب محمد صلی اللہ پہ جو آتی تھی نا وہی تو اپنے صحابہ اکرام لوگ وہی لکھتے تھے کس نے یہ بات اس نے کہاں سے پڑھی تمہارے باپ نے تو کہاں سے پڑھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وہی نہیں لکھتے تھے کہاں کہاں سے لکھا یہ کہاں لکھل ہے کیونکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بات ثابت کر دیتا ہوں بخاری میں سے آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم نے اس سے پڑھا ہے جو یہ بخاری لکھی گئی نا جو بعد والی اسی میں سے پڑھا ہے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے تم دکھاؤ اب جو میں نے دکھانا تھا وہ دکھا دی اب تمہاری باری ہے کہ تم مجھے دکھاؤ کہ کاتب اسی وقت لکھتا تھا کہاں پہ لکھا ہے نہیں نہیں نہیں کیا اچھا نہیں لکھا سر گارنٹی کیا ہے مطلب کیا ہے مطلب کیا مجھے مطلب نہیں پڑھوا مجھے ثابت کرنا ہے کہ کہاں لکھا ہے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہی آتی تھی تو کہاں لکھا ہے ہاں لکھے لا ہے بھائی کہاں وہ ہمارے کو معلوم ہے ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر ایمان ہے لیکن کہاں سے پڑھا ہے اندھ وشواس ہے ارے پڑھا تیرو کیا کرنے کا ہم بتا رہے ہیں تیرو کو اوکے رک جائیں ذرا تو ہاں. لائف چیٹ میں اس وقت چار ہزار لوگ سن رہے ہیں بھائی جان اندھ وشواسی ہاں. کا یہ عالم ہے ہاں، بندے کو نہیں پتا جو یہ بول رہا ہے ایک سیکنڈ میوٹ کر رہا ہوں بھائی میں اب آپ سے بات نہیں کر رہا دو منٹ رک جائیں اندھ وشواسی کا یہ عالم ہے کہ ان کو نہیں پتا کہاں لکھا ہے یہ بات ان کو ککھ نہیں پتا لیکن محمد بھائی زیادہ تک کاتب لکھ لیتے تھے اور وہ والا قرآن ہے سپوزٹلی ان کے پاس اوکے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ قرآن جو محمد کے کاتب لکھتے تھے ان میں سے کوئی سا قرآن جس کی ایک کاربن ڈیٹڈ کاپی ان کے پاس ہوئی ہے ہمیں دکھا دیں چلیں جی دکھائیں سر وہ والا قرآن جو کہ محمد کے لکھا تھا اس کی ایک کاپی دیں ہمارے ہمارے قرآن جو نا دل میں محفوظ کیا تھا سب حافظ رہتے ہیں یہ رہتے ہیں لکھا نہیں تھا کنٹینیوٹی چلا کنٹینیوٹی سے چلا اللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے کنٹینیوٹی سے چلا آ رہا ہے ہاں نا لکھا نہیں نا تھا ارے ہاں، بھائی لکھا نہیں نا لکھا نہیں نا تھا ارے لکھا یار مجھ سے کرا تو لکھ دو نا تم تم کو فارسی میں آتا ہے فارسی میں لکھو عربی میں آتا عربی میں لکھو اردو میں آتا اردو میں لکھو کس میں بھی لکھو تمہارے لکھا نہیں گیا تھا لکھا گیا تھا کہ نہیں ارے پتوں پہ نہیں پیپر پہ بھی لکھا گیا تھا تو پیپر بھی لکھا کرنے یا کیا پیپر وہ ایک پیپر دکھا دو جو محمد کے کاتبوں نے لکھا تھا ایک کرنے کا کیا ہاں؟ جو آج کا قرآن وہی ہے ارے ارے ادھر پہ تمہارا کیا نام ہے مصر کے میوزیم میں لکھلا ہے میرے پاس حضرت میں دکھا دیتا ہوں میں دکھا دیتا ہوں کہ مصر کے میوزیم میں کوئی بھی قرآن نہیں ہے جو محمد کے زمانے میں لکھا گیا ہو ایک بھی نہیں ہے کیا کریں حضرت حضرت عثمان کے دور کا ترکی میں نہیں ہے اوکے عثمانی قرآن دکھا دیں آپ ترکی میں کہ عثمانی قرآن ہو عثمانی قرآن ہے ہی نہیں ترکی میں نہیں ہے ابھی بات سنو بات سنو تم ہاں۔ بیٹھے ہوئے ہو انڈیا کے اندر تمہیں امب کا نہیں پتا ٹھیک ہے ہاں، آپ کے کسی اسکالر کے پاس عثمانی قرآن نہیں ہے اسمانی قرآن نہیں ہے ویسٹ میں ویسٹ میں چوبیس سے چھبیس پرسینٹ ریٹ اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے کہ دنیا میں کسی مسلمان کے پاس اوریجنل قرآن نہیں ہے قرآن کسی کے پاس نہیں ہے دکھاؤ کدھر ہے شو میجنل قرآن کس کے پاس تمہارے پاس ہے دکھاؤ نا یار کدھر ہے اوریجنل یہی تو جب ہے نہیں تو میرے پاس کیسے ہوگا کدھر ہے اوریجنل قرآن دکھاؤ تو تم اوریجنل اور نہیں اوریجنل تم بات کر رہے نا ہم تھوڑی بات کر رہے ہیں ارے یار ایڈم بھائی اس کو تھوڑی دیر مجھے بات کر تھوڑی دیر مجھے بات کر تمہارے پاس تکلیف کیا ہے آپ کو تکلیف کیا ہے ٹاپک ہاں؟ سے ہاں ابھی آپ نے جب یہ پوچھا گیا ہاں جو کچھ پوچھا گیا تو آپ بولے کہ ہمارا ایمان ہے نہیں ابھی جو کچھ جو کچھ آپ سے پوچھا گیا آپ بولے کہ ہمارا ایمان ہے درست ہے تو ایمان ایمان تو ہے نا ایمان تو اللہ تعالیٰ نے بولا ایمان پہ ایمان ایمان کا مطلب ہمارا پہ یقین ہمارا ہمارا ایمان ہے جو کہ سینہ بسینہ آئی ہے کہ حضور ہاں، ڈیلی چوری کیا کرتے تھے حضور ڈیلی ڈیلی چوری کیا کرتے تھے کون چوری کرتا تھا حضور پروفیٹ محمد ڈیلی مرغیاں چوری کرتے تھے ہمارا ایمان ہے کدھر پہ کدھر پہ ہاں، ایمان ہے ہمارا تمہارا ایمان ہے نا تمہارا ہاں،, ہاں تمہارا ایمان ہے مرغی چوری کرتے تھے ہاں تمہارا ہے ہاں ہاں ہمارا ایمان ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی مرغیاں چوری کرتے تھے سنو سنو تمہارا تم اپنے تم اپنا ایمان کچھ بھی رکھو نا مرغے چوری کرو چوہے چوری کرو بلی چوری کرو اس سے ہمارے کو کیا ہے نہیں بتا رہا ہوں تو وہی سچ ہے جو ہمارا ایمان ہے وہی سچ ہے اب دیکھنا کہ تمہارا ایمان سچ مانا جائے گا ہمارا ایمان سچ مانا جائے گا ہاں جس کے دل میں جسے جس کے دل میں جو ہمارا تو ایمان یقین ہی نا ہمارے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن شریف تو ہمارا ایمان ہے نا یہ تو پکی بات ہے نا اب تم مرغی چوری کرو ہاں۔ ہم نہیں تو ہمارا ایمان ہمارا ایمان یہی ہے نا ہمارا ایمان یہی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرغی چوری کرتے تھے ہاں تو تم خود چور ہو تو چوری <laughs> ہاں، نبی صلی اللہ علیہ ہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ چوری کرتے تھے ہمارا ایمان ہے تو دیکھنے گیا ادھر پہ جو انسان جو اب بتاؤ اب اس بار پہ اس بات کو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی مرغیاں چوری کرتے تھے آپ ثابت کرو کہ چوری نہیں کرتے تھے کون تم تم ثابت کرو نا نا پہلے لگا رہے ہو ارے ہمارا ایمان ہے بھائی بھائی بھائی بھائی ارے تو تو تو تیرا تیرا ایمان کچھ بھی مرغی چوری کروا یا تو بلی چوری کتے چوری کرا تو رکھ تیرے پاس وہ سمجھا ہمارا نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی مرگیاں چوری کرتے تھے ہمارا ایمان ہے اس بات کو کیسے غلط ثابت ہاں، کرو گے ہاں تو ماننا تو تیرے کو تو مانتے رہے تو تیرا ایمان وہ ایمان کے بیس پہ آدمی جہنم میں جائے گا ایمان کے بیس پہ آدمی جنت میں جائے گا تو چوری کر رہا چوری کرتے ہاں، یہ بندہ جو ہے نا ویسٹ آف ٹائم ہے <laughs> کتنے لوگ بول رہے تھے میں نہیں سمجھ پا رہا تھا ہماری مرغیاں ہماری مرغیاں واپس چاہیے ہماری مرغیاں واپس چاہیے یہ پھٹ گیا یہ پھٹ گیا یہ پھٹ گیا پٹ گیا دیکھو بات یہ ہے کہ بے وقوفوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے وہ بھی وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اب اس کے مطابق بول بچن میں میں اس سے نہیں جیت سکتا ہاں بول بچن کرنے میں مسلمانوں سے اوپر کوئی نہیں ہے اس نے یہ بات ثابت کیا ابھی اس نے لفظ بولے ہیں کہ بول بچن میں ایڈم سیکر تم اس سے نہیں جیت سکتا ہاں کیونکہ میں بول بچن نہیں کرتا میں جو بول رہا ہوں وہ میں دکھا کے بول رہا ہوں یہ بول بچن کرنے آیا تو اگر بول بچن ہی کرنا ہے تو اسلام میں بھی بول رہا ہوں اسلام بول بچن سے پھیلتا ہے جھوٹ کے اوپر بول بچن کے اوپر اسلام سچائی کے ساتھ نہیں پھیل سکتا یہ دیکھیں ایک سپر چڑھائی تھی کہتے ہیں وائی مومنس can not talk sensibly sir کیونکہ اگر وہ سینسبلی ٹاک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سچائی دکھانی پڑے گی تو وہ ہار جائیں گے ایک اور سپر چڑھتا تھا مرچی بھائی تم تم اپن یعنی آپ بھی پڑھیں اپنا زبان میں سمجھاؤ اس وہی تو میں کر رہا تھا ایسے لوگوں کی نا ایڈم بھائی میرے چینل پہ سخت ضرورت رہتی ہے <laughs> لیکن وہاں پہ نہیں آتے یہاں پہ آتے ہیں میں یار میں بات کرتا ہوں ٹیکسٹ کے اوپر اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس امب کا علم نہیں ہوتا Adam sir why do not faults of the book sir وہ ایکسپٹ کریں گے تو پھر انہیں اسلام سے باہر نکلنا پڑے گا نا کیونکہ قرآن میں اگر تبدیلی آ گئی ہے تو ان کے پاس ایک کے پاس نہیں ہے قرآن ٹھیک ہے چار ہزار یوزر نے دیکھا کہ اس نے اینڈ میں اپنے منہ سے کہہ دیا ہے بول بچن میں ہی تم جیت سکتے تو بھائی میں بول بچن کر ہی نہیں رہا میں تو جو کچھ کر رہا ہوں میں دکھا کے اسکرین پہ دکھا کے ود ریفرنس کر رہا ہوں اور اس نے ایک ریفرنس نہیں دیا اس نے جو ریفرنس اس کو مانگا جو ریفرنس ہم نے بولا وہ ہم نے اسکرین پہ دکھا دیا یہ ریفرنس سے بھاگا ٹھیک ہے this is how it works جیسے ہی مرغی چوری کی بات آئی اس کے پیچھے والا بندہ ثبوت مانگنے لگ گیا ابھی تو ثبوت نہیں چاہیے تھا ابھی تو ثبوت نہیں چاہیے تھا ابھی تک سب ایمان پہ چل رہا تھا معاملہ سر تھوڑی سپر چیٹ لیتے ہیں اور پھر جو ہے جی۔ نا آگے چلیں گے سر یہ پڑھتے جائیں سر آپ یہ ہیں بھوشن جنگالا جی بھارت کا اتہاس پڑھو مغل کیا امب لینے آئے تھے <laughs> لڑکیاں اور زمین لینے آئے تھے سر آگے سر یہ پڑھیے جی۔ ہاں ہیومینٹی جی کا ہے بھلے ہی مومن ٹائی پہن لے پر مومنوں کے دماغ میں اونچا پیجامہ تھا ہے اور رہے گا یہ رومن امپائر کے بارے میں بولا انہوں نے جی یہ ہیں لوسکاویا جی جھوٹ میں آکرشن ہوتا ہے پر استھرتا ستیہ میں ہی ہوتی ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی کر دیں جی. اس کا یہ ہے کہ جھوٹ جو نا وہ لوگوں کو اٹریکٹ تو کرتا ہے لیکن جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے نا وہ ٹروتھ میں ہوتی ہے بہترین لفظ لکھے سر انہوں نے جی ہسٹری کانٹ ڈسٹروڈ ان کا کہنا ہے برادر بنگ ریجر شارپ مومن وہی مزہ دے گا سر کوئی ہاں آئے گا جی۔ تو لے لیں گے اچھا یہ ہیں اوڈم سیکر انڈیا والا اوڈم بھائی ساحل بھائی مرچا بھائی نمسکار جی نمسکار یہ وائی ایس کا سپر اسٹیکر جی بہت بہت شکریہ اور یہ کرپٹو فیملی جی کا کہنا ہے اورنگزیب آلموسٹ انڈیا میں پاور میں آیا اور شریعت لایا لاکھوں ہندوؤں کو مارا اور کنورٹ کیا آج مسلم اس کو پروفٹ جیسا مانتا ہے جی بالکل بے شک سر آگے چل ان کی میڈم ان کی زبان پہ نا دارا شکو اکبر ان کے نام نہیں آتے ہمارے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کیا یار بالکل ہاں، سندیپ بوس جی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم madam seeker you can't see me my time is now یہ کہا ہوا thank you sir open your eyes آئے ہیں their references are nothing more than jalebi سکتے بڑی تکلیف ہوتی ہے منیش پٹیل جی کا اور یہ منیش پٹیل جی کا پھر سے سپر سٹیکر ہے جی بہت بہت شکریہ باہوبلی جی آئے ہیں ایڈم میری جان ہے اچھا جی, جی، جانو ہاں ایڈم یو آر گریٹ یہ کیا یار اگر اگر سب ایمان والے نام والے سپر چیٹ دیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا سر میرے خیال میں ایمان ختم ہو گیا نا ان کا یہ بات بھی درست ہے انوراگ کنوجیا ایڈم بھائی یہ ٹول کٹ والا ہے میں نے بتائی تھی <laughs> جی فیروز جی کا پھر سے سپر اسٹیکر ہے جی بہت بہت شکریہ حضرت اور یہ ہیومن بینگ جی ہیں ایڈم بھائی don't trust this Marconi he جب بگ ڈنگر یہ کا ہوا <laughs> یہ بس ہوا مارکونی سے جب پہلے بات ہو رہی تھی وہ اہل اہل چوائس ہے مارکونی صاحب اچھا جی ex Muslim Abdul secular Hindu جی don't know real face of Islam یہ بات تو ہے جو کچھ ہاں کچھ مکار ہیں جو جنہیں بتا بھی دو گے نا تو انہیں بتا بھی نہیں پاؤ گے وہ سارے سنیں گے نہیں اتنے حرامی کچھ تو بالکل وہی تو تعجب والی بات ہے یہ ہو ایڈم آپ کا انداز ہے یہ کیا میری شادی ہوگی کیا میں شادی نہیں کی بھائی یہ کیا ہوا ہاں لکھنے کے انداز میں پڑھتا ہوں ایڈم آپ کا انداز ہائے آپ کی آواز ہائے کیا یار کیا کیا بلواؤ گے میرے سے یار یہ اگر میں یار یہ میری شادی کب ہوئی بھائی کوئی میرے کو بھی بتا دے یار میری ایک بیوی ہے یہ تو مجھے بھی پتا لگا آگے پڑھ لیتے ہیں سر <laughs> سورج تیواری جی کا کہنا ہے سوری ان کا سپر اسٹیکر جی بہت بہت شکریہ ایک بندہ کہتا ہے جب میں سو رہا تھا تب میری شادی ہوگی ارے میں نے ہاں تو نہیں کہی نا <laughs> شادی کب ہوئی <laughs> نے بولا قصہ ہو گیا آپ کے ساتھ میری شادی بھی ہمارے محمد کا باپ ایڈم سیکر ٹوینٹی ڈالر آیا گڈ دین وائی بسم اللہ پلیز ایلبورٹ بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جس کا دے سکتا کیوں کہ آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے اس کے اوپر سچولا جی نے بہت اچھی اچھی اسٹریمیں لکھی ہوئی ہیں اس دن کریں گے سچ اللہ کے ساتھ بیٹھ کے نا ایک دو خاص آئیتے ہیں جن کے اوپر میں بناؤں گا تو خالی بسم اللہ نہیں ہے there are so many more troublesome چیزیں فار ایگزامپل الحمد للہ رب العالمین تمام تریفی اللہ کے لیے اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے تمام تریفی اللہ کے لیے ہیں there is so many problem so many اللہ اللہ اللہ الحی القیوم تو کیوں یہ ہے یہ آیت الکرسی میں اللہ تھرڈ پرسن پھر کیوں ہے you know there so many problem خالی بسم اللہ پرابلم نہیں دیر سو مینی پرابلم لیکن تھینک یو سر آپ کے سپر اسٹیکر کا بہت بہت شکریہ بدلتے رہ گئے شاعری ہے ختم ہے شاعری جی جی انڈیا فرسٹ نبی first leftist a victim card player اچھا یار میرے پاس کچھ ہندوز بیٹھے ہوئے بیک اسٹیج میں بھائی جان نکل جائیں ادتیہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہندی نام بیٹھے ہوئے ہیں بھائی آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں پلیز ہاں، ایسے تو جن کی ضرورت ہو یہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے کیونکہ بیک فل کر دیا آپ لوگوں نے پلیز کریں ورنہ مجھے آپ لوگوں کو بلاک کرنا پڑے گا سر ریمو کر دیں پلیز ہری اب دا اسٹریم اس سے پہلے کہ مجھے آپ کو خود ریمو کرنا پڑے مومنوں کو آنے دیں مومنوں کے لیے جگہ بننے دیں بھائی لو جی ہندی نام ہے یہ مسلمان ہونے چاہیے کیونکہ میں تین دفعہ انہیں کہہ کے ریموو کر دیں سونو امولیا جی اصولیا مسلمان ہے ہندو ہوں کٹر تو سر پھر آپ کو میری آواز نہیں آئی تھی میں نے کیا کہا تھا کہ نان مسلم سٹریم چھوڑ دیں بھائی صاحب بھائی صاحب ایڈن جی ایڈم جی پلیز سور کیا ہے یار Hmm? سور سور ارے یار سونو بھائی کیا کیا باتیں کر رہے چھڑو یار رہن دو یار جن کو بات کرنی ان کو آنے کا موقع دو یار سونو بھائی آپ بھی نہ یار اوکے مارکونی صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے تو اگر نہیں کہنا تو سر آپ سٹریم چھوڑ دیں میرا خیال میں آج کافی جی جی میں نے کہنا ہے میں نے کہنا ہے جی آدم سیکھ صاحب جی میری آواز آ رہی ہے رہی ہے سر اچھا میں آپ سے بڑا متاثر ہوں آپ کا نالج بہت زیادہ ہے اور چند سیکنڈوں میں آپ ریفرنس بھی نکال دیتے ہیں تو میں نے تو اتنا اسٹڈی نہیں کیا مجھے صرف یہ گائیڈ کر دیں کہ ایک تو قرآن ہے پھر احادیث کی بکس ہیں تو یہ کتاب ٹوٹل کتابیں کتنی ہیں جن کو اسٹڈی کرنا پڑے گا اور کیا ان کے نام ہیں ان کی ڈیٹیل کیسے مل سکتی ہے آپ سے سر آپ ساری کی ساری تو پڑھ ہی نہیں سکتے کبھی بھی کتنی پڑھ لیں گے آپ کو ایک دو تفسیر کی کتابیں پڑھ لیں کرتبی پڑھ لیں تبری پڑھ لیں ابن کتیر پڑھ لیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ لیں اس کے بعد کتب الستہ ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے ان کو پڑھ لیں اگر صرف یہی پڑھ لیں بڑی ہے باقی اس کے بعد تو ہزاروں کتابیں ہیں ساری کی ساری تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا دنیا میں کتنی کتابیں لکھی یہ آن لائن کمپیوٹر پر بھی پڑھی جا سکتی ہیں سننا ڈاٹ کام میں پڑھی ہوئی ہے ساری کی ساری تفسیر کے لیے آپ کے پاس قرآن ایکس ڈاٹ کام ہے ای قرآن لائبریری ڈاٹ کام ہے اور ملٹیپل ادر ویب سائٹس ہیں سب پڑھی ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے اسکرین پہ کمپیوٹر میں سے دکھاتا ہوں اور کہاں سے دکھا رہا ہوتا ہوں اچھا دکھائیے میں اسکرین شاٹ لے لوں سر دکھا دی اور اب آپ جائیے گا اور دیکھیے گا میری پرانی ویڈیوز میں سب جگہ پہ لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے سونا ڈاٹ کام پڑھ لیں آپ کو کتب مل جائیں گی قرآن قرآن ڈاٹ کام میں سے آپ کو باقی سب کچھ مل جائے گا اور قرآن ڈاٹ اچھا۔ کام میں آپ کو انگریزی میں تفصیلیں بھی مل جائیں گی ٹھیک ہے اچھا چلے ٹھیک ہے thank you very much thank you sir اللہ حافظ ہاں جی نفیس صاحب آپ نے کیا کہنا ہے آج ساحل بھائی نفیس صاحب آ گئی ہیں آپ کی ہلو وہ آج وہ تمیز سے بول رہے ہیں بھائی اچھا تمیز سے بول رہے ہیں جی ہلو دس ہزار کا چیلنج ہے نفیس صاحب کو بنا گالی دیا اگر بات کی ہے دس ہزار کا چیلنج دس منٹ بنا گالی کے ہار جاؤ گے ہار جاؤ گے آج بندہ بہت سے بات ہوگی پندرہ بیس منٹ سے اوپر نہیں ہے میں پیسوں کا بھوکا تھوڑی ہوں ساحل مجھے یہ بتا میں نے تجھے ٹویٹر پہ میسج بھیجا تھا تو نے دیکھا تھا کہ ٹویٹر پہ میں نے تجھے دیکھا تو درگاہ پہ گھوم رہا تھا کاش تو مجھے مل جاتا تو تجھے بتاتا کہ میں کون ہوں کیا کرتی نفیسا پا تجھ پر میری پوری نظر ہے جس دن بھی تو مجھے پھنسے گا بچے اسی دن تو بس تیرا وقت آخر ہوگا نفیسا پا چما چاٹی کرے گی اب تجھے اسی دن مار دوں گا پتہ نہیں پینسل کہاں سے گھساؤں گا کہاں کو لکھا دوں گا تیرے یار یہ پینسل والا کلر ہے یار یہ ہاں۔ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پینسل تو یار جیب قطرے استعمال کرتے ہیں یہ لفظ عام طور پہ ابے اسے بچے کو پتا ہے اسے میں نے بتا رکھا ہے پینسل سے کیا ہوگا تیری پینسل کتنی ہے باریک سی مار دے سوچوں گا بھی نہیں رحم نہیں کرنے کا بالکل بھی تیرے پہ ماں قسم ماں قسم اچھا نفیسہ آپا اگر اتنی ہمت ہے تو پھر اپنی سکرین بھی دکھا دو نا شکل دکھا دو تم قتل کرنے آ رہے لوگوں کو پتا لگے تم کون ہو ارے ارے میری شکل کیوں دیکھنا چاہتا ہے تو تاکہ پتا لگے نا کہ اتنا ہمت والا بندہ کون ہے جو قتل کرنا چاہتا ہے دیکھنا ہے ہم کو شکل دکھا اپنی میری شکل پہ جب تو خود پہچان جائے گا میں یہی تو کام تو یہی کر رہا ہے تو ہمیں کوئی دھمکی دے رہا ہے فلانا دمکانا یہ کام نہ کرو اپنا چین سے اپنے گھر میں بیٹھو بس گھر میں بیٹھے میں چین سے سکون سے نہیں نہیں تم تو دشمنی مول لے رہے ہو نا اسلام سے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں آج نفیسا آپ نے ریکارڈ ریکارڈ بنا دیا تقریباً تین چار منٹ سے بات کرے نفیسا آپ نے ایک گالی نہیں دی نفیسا کیا کروں گالی دینے کے لیے مجھے منع کر دیا ہے نا اچھا منع کر دیا ارے واہ ہاں۔ کون ہے یار اتنا زبردست بندہ جو تمہارے منہ سے گالی بند کروا دیا ہاں، میرے استاد ہیں میرے جو اوپر ہیں سینئر منع کر دیا کہ گالی نہ دو ہاں، نفیس نفیس بھائی کے لیے گلاب بھیجو چلو آپس میں اس کو بھائی بولوں گا ابھی ان کو گلاب بھیجو نفیس سوری نفیس بھائی کے لیے گلاب بھیجو یہ گالی نہیں دیں گے ابھی سے نہیں نہیں میں نے مجھے جب منع کر دیا انشاءاللہ میں کبھی گالی دوں گا نہیں پر ہاں یہ میں سوچنا کہ دشمنی ختم ہوگی دشمنی <laughs> دشمنی پھر بھی ہے گالی ہاں، نہیں دے گا گالی نہیں دوں گا پر دشمنی پوری ہے نفرت جو ہے دل میں وہ پوری رہے گی اوڑے وارے وارے تو اسلام اتنی نفرت کیوں سکھاتا ہے آپ کو کیا کروں جو دشمن ہم سے نفرت ہی کری جائے گی اگر تم کیا رہا کام کرو کیا رہا نہیں دیکھیں کبھی ہم نے کسی کبھی ہم نے کسی نویز بھائی سنیں سوال سن لیں پھر ہاں۔ تاکہ جواب دیں ہم نے کبھی ہاں، کسی ہاں۔ مسلمان کا قتل کرنے کا نہیں کہا ہم نے کبھی کسی مسلمان کو مارنے کا نہیں کہا ہم تو صرف اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم تو صرف اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں تو بھائی ہم نے تو آپ کو کبھی نفرت نہیں کی تو پھر آپ بتائیں آپ ہمیں مارنا کیوں چاہتے ہیں کیوں سن تم نے اسلام چھوڑ دیا ہمیں کوئی اعتراض ٹھیک ہے تمہاری مرضی چھوڑو یا اسلام میں رہو ہمیں اس سے کوئی تم جو چھوڑ کر یہ کام کر رہے ہو نا مسلمان کو ہمارے نبی کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا یہ مسلمان کو ہرٹ کرتا ہے اور پھر دشمنی ہے اگر تم دشمنی کرو گے تو پھر تو تمہیں نقصان ہوگا اور اس کے پیچھے کس دیکھو دیکھو بات سنو جب آپ کے اسکالرس تقریر کرتے ہیں اور وہ تقریر کرتے کرتے کبھی ہندو کتابوں کو بیچ میں لے آتے ہیں کبھی کرسچن کتابوں کو بیچ میں لے آتے ہیں کبھی سب کچھ اور کو بیچ میں لے آتے ہیں تو ہاں، بھائی پھر ہاں، مجھے ہاں۔ بتائیں ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا فرق کیا سن سن بھائی سن ان سے اگر تمہیں مسئلہ ہے تو ان سے ڈائریکٹ بات کرو نہیں تو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں نا بات نہ کرو ہمارے دیکھیں فرق کیا پڑتا ہے ٹی وی پر آتی تھی جو پی ٹی وی چینل تھا مجھ پہ ہاں، مجھے انگلش نہیں آتی اس وجہ سے اس وجہ میں سمجھ نہیں پاتا ہاں، اب کیا کیا غلط کرتا ہے ویدوں کے فلانے کے فلانے میں یہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے تم لوگ بوتی پوجا مت کرو یہ کرو وہ کرو فلان ہاں، کرو تم کانڈ کرو وہ نہیں کرتا جب حرام ہے گناہ ہے کیوں کرتے ہو ہمارا کام ہے سمجھانا تم سمجھ نہیں قرآن سے سمجھائے نا قرآن سے سمجھائے نا ویدوں میں کیا کرنے جا رہا ہے قرآن سے سمجھائے ویدوں میں کیا حملے لینے جا رہا ہے بس جب تم ان کی کتابوں میں لکھا ہے بت پرستی حرام ہے تو وہ اپنی سمجھ نہیں ارے بھائی وہ ان کا کام ہے نا وہ حرام کرے حلال کرے آپ اپنے قرآن سے سمجھائیں آپ وہ ویدوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں امب لینے جا رہے ہیں ویدوں میں اب وہی تو مسئلہ ہے نا جب کسی کو سمجھانا ہے تو انہیں اچھی طرح سے سمجھانا پڑے گا وہ لگے گا بھائی ہاں بھائی یہ تو اسلام ہمیں اللہ نے اللہ نے نبی نے یہی کہا کہ کافروں کو سمجھاؤ ہاں تو ہمیں وہ آپ کی سوچ ہے جو ہماری سوچ ہاں، ہے تو آپ ہم کسی دیوتا کے بارے میں غلط نہیں بولتے ہم کسی کون سے کے بارے میں بول رہے کون سے آپ کا ایک ملا کہتا ہے کہ آپ کا ایک ملا کہتا ہے کہ شری رام نے دوسرا کون سے شری تھے انہوں نے بھگوت گیتا ادیا چھ کے اندر کہا ہے پانچ وقت کی نماز کا شری رام نے کس کو کہا ہے یار اچھا۔ گیتا کے اندر کس کو کہا ہاں تو وہ جھوٹ کاروائی کرو اس سے ہمیں کیا مطلب اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ملا جب یہ والی ساری حرکتیں کرتے ہیں تو آپ ان کو جا کے کیوں نہیں بولتے ایسا ہے بھائی میں کلیئر کر رہا ہوں اگر کوئی بھی غلط کام کرتا وہ مسلمان ہو یا کوئی اور قوم کا ہو تو ان کو جا کے سجا دو پر یہ شری رام نے شری کرشنا کو نمازیں پڑھائی تھی نہیں مجھے جب اس بارے میں کوئی جانکاری میں کسی کے بارے میں کیوں بولوں تو پھر مجھے یہی تو کہہ رہا ہوں جب آپ ان کو کیوں نہیں منع کرتے کہ دوسروں کے دھرموں کے بارے میں نہ بولو اپنے دھرم کا پرچار کرو صرف دیکھ دیکھ بھائی اگر میرے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو میں کہوں گا میرے سامنے ابھی تک یہ بتا دیں مان لیا مان لیا اب مجھے بتائیں کہ آپ کے نبی نے ایسا کیوں کہا ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ بتائیں مجھے آپ کے نبی نے ایسا کیوں کہا ہے کہ لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے ان کو اسلام میں لے کے آؤ کیوں ہے ایسا کہ میں کہا کون سا ایت یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تفسیر کتاب التفسیر ہے ٹھیک ہے جو قرآن کی چپٹر ہاں۔ نمبر تین کی آیت نمبر ایک سو ایک کی تفسیر ہے صحیح بخاری کی جی سر یہ یہاں پہ ایسا ہاں۔ کیوں کہا گیا یہ بتائیں گے آپ پوری بتاؤ مجھے پوری اس میں کیا لکھا ہے ایک آیت آیت بتا ابو حریرہ نے بتایا ہے ابو حریرہ کی حدیث ہے ابو حریرہ سے حدیث ہے the verse جو قرآن کی آیت ہے یو ٹرو مسلم تم جو سچے مسلمان ہو آر دا بیسٹ پیپل سب سے اچھے لوگ ہو ever raised on mankind جو کہ دنیا عالم کے اوپر اٹھائے گئے مینس جس کا مطلب ہے the best people for the people بہترین لوگ لوگوں کے لیے ایز یو برنگ دم جیسے کہ تم لے کے آتے ہو انہیں with chains on their neck ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے ٹل دے اسلام جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں تو آپ کے محمد نے ایسا کیوں کہا ہے کہ لوگوں کو گردنوں میں زنجیریں ڈال کے ان کو گھسیٹو جیسے ایک کتے کو گھسیٹا جاتا ہے جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں ایسی ٹیررسٹ والی آیات اور اس کی تفصیلیں کیوں ہیں سن سن بھائی سن یہ جو تو بعد میں کتے والی بات کر رہا ہے تو غلط ہے کتے گھسیٹنا گھسیٹنا لوگوں کو سمجھانا جو نہیں سمجھے گا حرکت کرے گا گردن میں زنجیر ڈالنا سمجھانا ہے کو کہتے ہیں ڈالیں گے بھائی کیا کریں گے وہ سنیں گے نہیں مقابلہ کریں گے لڑنے کو آئیں گے تو نہیں لڑ رہے نا یہاں پہ لڑ ہی نہیں رہے قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ ہے صحیح علی ہاں۔ ملکر سوری ہاں۔ ہاں۔ کیا تھا یار نہیں علی ملکر کے اوپر معروف امر بن معلوف اور نہیں علی ملکر کے اوپر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ نارملی اس دنیا میں رہتے ہوئے جب آپ نے امر بل معروف اور نہیں انل منکر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے یہ آیت اس کے بارے میں thank thank you you Sahil بھائی تو یہ آیت اس کے بارے میں تو اس میں جنگ نہیں ہو رہی ہے آپ چاہ رہے ہیں آپ نے لوگوں کو اسلام میں لے کے آنا ہے پاوے ان کی گردنوں میں زنجیر ڈال کے کے لانا پڑے ہاں, ہاں، بھائی جب آدمی کوئی انسان غلط راستے پہ جا رہا ہے بت پرستی کر رہا ہے اسے سمجھانا تو پڑے گا کیونکہ وہ بھی ہمارے اپنی تمہاری زبردستی ہے کیا ہاں زبردستی ہے اگر تم تم غلط کام کرو گے تو بھائی میں زبردستی بھی روکوں گا اچھا زبردستی روکو گے مطلب ابھی تم کوئی بات آگی نا پھر تم سارے ہندوؤں کو بھی زبردستی نفیس نفیس اس حساب ہاں، سے ہاں۔ تم سارے ہندوؤں کو زبردستی روکو گے مورتی پوجا نہیں نہیں سارے ہندوؤں کو نہیں کہہ رہا میں پھر وہی بات تم اپنے جو لفظ ہے میرے منہ میں نہ ڈالو زبردستی کیا ہے نے تو وہی کہا ہے نا ہم سمجھان سنو اس سے پہلے وہ بہت سی آیتیں ہیں اور بہت سے کیا کہا میں حدیثیں ہیں وہ بھی پڑھا کرو جی، ایک لائن اٹھائی اور اس پر مسلک کھڑا کر دیا نفیس, تم نے نفیس سنو تم میرے کو میری بات سنو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں تم میرے کو سمجھ مثال کے طور پہ میں ایک ہندو ہوں ٹھیک ہے میں مورتی ہاں۔ پوجا کر رہا ہوں تم میرے کو ہاں۔ سمجھانے آئے مورتی پوجا غلط ہے مت کرو میں نے کہا ہاں۔ بھائی تم اپنا بلیف جو ہے اپنا جو بھی تمہارا ماننا ہے تمہارے تک رکھو میرے تک مت آؤ مجھے سمجھنے کی تم سے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں نہیں سمجھنا چاہتا ہوں تم سے اب کیا کرو گے تم میں دوبارہ سمجھاؤں گا دوبارہ سمجھاؤں گا میرا کام جو ہے نہیں ہے زبردستی ہے تمہاری ہاں تو بھائی میں تو زبردستی میرا کام سمجھانے کا تم سمجھو یا نہ سمجھو تو اسلام زبردستی کرتا ہے مانتے ہو نا پھر نہیں سنو اسلام زبردستی کرتا ہے صحیح کے لیے زبردستی کرنا ٹھیک ہے غلط کو نہیں ہم غلط جو تم غلط کام گیم ختم ہو گئی بات ہاں، اسلام زبردستی کرتا ہے نفیس بھائی بھی مانتے ہیں تمہاری سوچ ہے تمہاری سوچ ہے بھائی نفیس بھائی ایک منٹ ایڈم بھائی صحیح مسلم سترہ پینسٹھ ایک بار کھول دو ذرا کدھر گئی صحیح مسلم سترہ پینسٹھ ایک سیکنڈ مرچا بھائی تو ایک دم ذاکر نائک بن گئے ایک دم میں کہتا ہوں سر ارے بڑی محنت کر رہا ہوں آج کل بھائی میں کہتا ہوں مرچی بھائی کمال ہو چکے صحیح مسلم سترہ کھول دی سر جی، سر جی ہاں اس میں دیکھو حجور کو اچانک دورہ پڑتا ہے لوگوں سے بولتے ہیں چلو چل رہے ہیں بولتے ہیں اسلام لے آؤ وہ نکال دوں گا ہاں اسلام لے آؤ وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا پیغام ہمارے پاس آ گیا <laughs> تو وہ بولتے ہیں میں تم لوگوں سے پیغام دینے آیا ہوں پڑھو جا رہا ہے اس کو ایک بار سمجھنے والا سیڈ آئی وانٹ دس میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو accept Islam and you would be safe اگر تم اسلام ایکسپٹ کر لو تو تم بچ جاؤ گے they said Abu Qasim you have communicated تم نے بتا دیا ہمیں دا میسنجر والا سیڈ آئی وانٹ دس میں نے یہی چاہتا ہوں he said to them the word the third time انہوں نے تیسری دفعہ یہی بولا and he added you should know that the earth belongs to Allah and his apostle یہ دنیا صرف اللہ اور اس کے نبی کے لیے بنی ہے بس and I wish that I should expel you from this land اور میری یہ خواہش ہے کہ میں تمہیں اس دھرتی سے ہٹا دوں those of you who have any property وہ لوگ جن کی کوئی بھی زمینیں ہیں ود دیم ان کے پاس شوڈ سیل اٹ وہ بیچ دیں ہم لوگوں کو otherwise they should know the earth belong to Allah نے بوسل اور ورنہ انہیں پتا ہونا چاہیے یہ جو دھرتی ہے یہ صرف اللہ اور اس کے نبی کی ہے جی سر کیا کہیں گے ہاں بالکل صحیح بات ہے یہود <laughs> جو قوم ہے سن سن سن سن یہ یہودیوں کی قوم ہے نا یہ شروع سے یہی منصوبے ہر وقت ہر نبی کے ٹائم پہ انہوں نے یہی کام کیا نبیوں کو پریشان کرنے کا نبیوں کے ساتھ غلط کام کرنے کا تو سن سن پہلے حدیث اٹھا کے دیکھ لے علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ انہوں نے کیا کرا سب کے ٹائم پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کری یعنی کہ کہ قرآن ہی بتا رہا ہے انہوں نے گڑبڑ کی کریبڑ ہاں تو قرآن میں جو ہے وہی سچ ہے قرآن سب تو پاگل کے بچے ہاں، ہاں، ہاں، بالکل صحیح کا قرآن سے بہتر کوئی کتاب ہی نہیں باقی سب جھوٹے نے گھڑ رکھے ہیں جی یہ ہے جی سارے لوگوں نے سن لیا قرآن سچی ہے باقی سب جھوٹے سے گھرے ہوئے ہیں قرآن وہی اور ہم زبردستی لوگوں کو لے کے آئیں گے اسلام میں یہ بھی انہوں نے زبردستی پیار سے بھی لائیں گے پیار سے آنا ہو آ جاؤ کوئی بات نہیں پیار سے اگر ڈالتا میرے بھائی سن سن بھائی دیکھ سن تمہارے قانون نہ سب دیکھ لیا کہاں کیا ہو رہا ہے کنٹرول نہیں کوئی قانون نہیں نفیس بھائی ایسا نفیس بھائی ایسا گلے میں سنو نفیس بھائی یہ ہے تمہارے قانون رکو تھوڑا نفیس بھائی رکو نفیس بھائی ایسا پیار سے لوگوں کو بلائیں گے آنا میری جان اسلام میں آنا میری جان تو سامنے والا بولے گا نہیں نا میری جان اپنے پاس رکھنا میری جان تو نفیس بھائی بولیں گے آ ہاں میری جان تیرے گلے میں چین ڈال کے کھینچوں گا نا میری جان پیار سے ایک دم ہے نا نفیس بھائی دیکھ فی الحال تو میں چین ابھی گیر نہیں رہا کسی گلے میں پر تو جس دن ملے گا واقعی میں تیرے گلے میں چین گیر کے گھسیٹوں گا ضرور تیری یہ خواہش بھی پوری اچھا، کر دوں اچھا، میری جان نفیس نفیس بھائی ایک بات کرتے ہیں ایک بات کرتے ہیں لیٹس سے لیٹس سے سوچو ایک وقت کے لیے ایک لمحے کے لیے سوچو ہاں۔ ساحل تم سے زیادہ طاقت میں آ گیا اور اس نے پکڑ کے تیری وجہ دی اچھے طریقے سے اور تیرے ٹانگوں کے بیچ میں ٹٹے ہیں ان کے اوپر ایسی ٹانگ ماری کہ تو ادموا ہو کے گر گیا اور ساری عمر کے لیے بچے پیدا کرنے کے قابل رہا تو کیا بنے گا تیرا یہ سوچ ابھی تو میری طاقت کو جانتا نہیں کوئی بات نہیں بھائی دیکھیں محمد محمد کے بھی تو دان توڑ دیے تھے نا عہد میں توڑ دے وہ پھر سن سن سن سن سن وہ اس کی ہائٹ سے طاقت سے مجھے کیا لینا یہ بھی جب وہی کہہ رہا نا سر دیکھیں جب بھی ویب کے سامنے آئیں گے نفیس بھائی سنے نفیس بھائی نفیس بھائی سنے دیکھیں محمد نبی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھی تمیز میں بات کرتے تو میں تمیز میں بات کروں گا اب اگر اب اگر احد میں ان کے دان ٹوٹ سکتے ہیں تو مجھے بتا تیرے mm. ٹٹے کیوں نہیں پھس سکتے ارے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میری طاقت کی جانتا ہی نہیں تو محمد صاحب کے <laughs> پاس طاقت کم تھی تم جائی نسبت محمد صاحب کے پاس تمہارے سے نسبت کم طاقت تھی نہیں نہیں اللہ کے نبی میں بہت طاقت تھی تو پھر اگر محمد صاحب کے دان ٹوٹ سکتے ہیں تو آپ کے رٹے کیوں نہیں ٹوٹ سکتے ہاں دیکھیے تو ہے تم یہ تو بات ہو میں جب تو اب میں اتنی دیر سے تمہیں سمجھا رہا ہوں میں نے جب سے بولا تم نے جا کے دیکھو بول رہا تھا شاید ہاں بولے نفیس بھائی ایک سیکنڈ نفیس بھائی ایک سیکنڈ جی ساحل بھائی کیا بول رہے ہیں آپ ارے نفیس بھائی کیسے دعوت دیں گے پیار سے کفر آئیں یار سٹریم میں جڑے آپ میں جڑے سر اگر آپ جڑے جاتے ہیں ذرا اور ماڈریٹرز اگر کفر بھی تاغود آنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں میں ان کے لیے اسپیشل جگہ بناؤں گا نفیس بھائی آخری بات جو رکھنی ہے سر رکھ لیں آپ کی بات آ گئی ہے کیونکہ آپ تو بڑے پیار سے زنجیر ڈالیں گے ہمیں پتہ لگ گیا ہے ساحل بھائی نے ایکسپلین کر دیا ہاں۔ پراپرلی ہاں، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں تم یہ کام چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ تمہارے لیے یہی بہتر چہرہ ہاں، دکھانے سے ڈرتے کیوں چہرہ دکھانے سے ڈرتے کیوں ایک دن سامنے آتا نا اس دن تمہیں پھر یہ سمجھانے کا موقع نہیں ملے گا چہرہ دکھانے سے ڈرتے کیوں ہیں یار ایسے بجدل مجاہدین رہیں گے تو کیا کیا جہاد کریں گے مطلب کہ جو چہرہ چھپا رہا ہے وہ ڈرتا ہے اچھا تم میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر دیکھو وہاں جتنے بھی مجاہدین ہیں ان میں سے کتنے چہرہ دکھا رہے ہیں کتنے نہیں میں نے تمہیں مطلب, مطلب تم سب ڈرپوک ہو مطلب تم سب ڈرپوک ہو تم مجھے ڈھونڈ رہا ٹویٹر پہ ہوں میں اچھا۔ تم ڈھونڈ رہا جی سر پہلے واٹس ایپ کر دے میں ملیں گے آپ کو جی پے بھیج دیں ساحل کو ساحل بھائی دس ہزار روپیہ ہار گئے فیض خان جی مسلمان ہیں سر آپ جی میں مسلم ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہے چلے سر سب ٹھیک ٹھاک ہے ایک سیکنڈ رکے سر ایک بہت ہی خطرناک بندہ آیا ہے ذرا ان سے تھوڑی سی دو منٹ کی بات ہی ہوگی مجھے پتا ہے ان سے زیادہ سے زیادہ نہیں ہوگی ہاں جی ان کا نام ہے محمد کا باپ جی محمد کے باپ اور بھاگ گیا ساحل میں نے اس کا نام چینج کیا فوراً بھاگ گیا پہلے اس نے دوسرا نام رکھا ہوا تھا خود ہی سوچا اس نے کیا نام رکھا ہوگا <laughs> جیسے میں کا نام چینج کر کے ایڈ کیا بھاگ گیا سالا جی فیض خان جی سوری یار سوری فار دا ٹربل جی سب ٹھیک ٹھاک ہے جی سب ٹھیک ٹھاک ہے تھینک یو کفر میں جی آپ کا سواگت ہے ذرا میں فیض بھائی سے بات کر لوں پھر آپ سے کرتے ہیں سر تھینک یو تو مچ میں دو منٹ میں آتا ہوں جی جی آپ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو ہاں جی جی فیض بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں سر ہاں، آج کی جی، آپ نے باتیں شاتیں سن لی ہیں کافی دیر سے آپ بیک سٹیج میں تھے سوری میں نے آپ کو ایڈ بھی کیا اسی وجہ سے کہ آپ لائن میں تھے اور میرا خیال تھا کہ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے آپ کو ایڈ کر کے بھی رکھ لیا تھا تاکہ آپ کو پورا فیل نہ ہو سر حکم کریں کیا کہیں گے آج کے ٹاپک میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں بھائی لوگ آپ اسٹریمس کیجیے اسے ہم ہم کو کوئی دقت نہیں ہے آپ وداؤٹ وداؤٹ بلاسفیمی بھی تو کر سکتے ہیں نا اسٹریمس آپ کو جو ابھی تک میں نے کون سی بلاسفیمی کی نہیں میں نے اب میں بہت دیر سے سن رہا ہوں جی، اگر اگر کسی کو کسی کا نام ادب سے لے لیں گے تو آپ کا کچھ بگڑ جائے گا بھائی سر میں اس سے ادب نہیں دے سکتا ایک پیڈو فائل کو جتنا میں دے رہا ہوں نہیں دیکھو بھائی لوگ آپ لوگ اسکیم سے کرو ہم ہم کو کوئی دقت نہیں ہے آپ لوگ کچھ کھڑ بھی نہیں پائیں گے بھائی سر کوئی مسئلہ نہیں میں میں آپ سے یہی بول رہا ہوں سر میں آپ سے یہی بول رہا ہوں دوبارہ بولتا ہوں دیکھیں ایک پیڈو فائل ایک چائلڈ مولیسٹر ایک ریپر کو ریپسٹ کو اس سے زیادہ ادب سے نہیں میں بلا سکتا جتنے ادب سے میں بلا رہا ہوں یہ میری مجبوری ہے وہ آپ کے نظر میں ہے بھائی ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی تو میری نظر میں ہے نا اچھا چلے آپ جب بھی آتے ہیں آپ جب بات کرتے ہیں ہندوؤں سے آپ بات کرتے ہوئے لارڈ راما کہتے ہیں میں جی لگا کے بلاتا ہوں لارڈ راما نہیں لارڈ ہاں، راما ہاں، کہتے ہیں ہاں۔ نہیں کہتے نا جو لارڈ نہیں ہے اس کو لارڈ کیوں بولیں گے بھائی بولیے آپ کے مطابق نا آپ کے مطابق لارڈ نہیں ہے نا تو جب جو نبی نہیں اسے نبی کیوں بولیں بھائی ایک سیکنڈ غالب ایک سیکنڈ آپ کے مطابق لارڈ نہیں ہے نا ہاں میرے مطابق پوری دنیا کے مطابق اب اب اب اگر اگر کرسچن سے بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں لارڈ جیزس نہیں نہیں جی ہاں میں جیزس علیہ السلام کہتا ہوں لیکن لارڈ جیزس تو نہیں نا کہتے نہیں اوکے تو اس کا مطلب ہے جو آپ سمجھتے ہیں لوگوں کو آپ ان کو ان کے مطابق بلاتے ہیں رائٹ بالکل اوکے تو میں محمد کو ایک پیڈو فائل سمجھتا ہوں میں محمد کو ایک چائلڈ ملسر سمجھتا ہوں رک جائیے سر <coughs> میں ان کو ایک چائلڈ ملسٹر سمجھتا ہوں میں ان کو ایک وومنائزر سمجھتا ہوں میں اس کو ایک ریپس سمجھتا ہوں اتنا کچھ سمجھنے کے بعد میں اس کو اگر خالی محمد کہہ رہا ہوں تو یہ میں اس کو بہت زیادہ عزت و احترام دے رہا ہوں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا میں میری مجبوری ہے بھائی کم سے کم محمد صاحب تو بول لیا کرو نا اس میں اس میں آپ کا کیا چلی جائے گا اگر آپ کے پاس ایک چائلڈ ملسٹر آئے ایک وومنائزر آئے ایک ریپسٹ آئے آپ اس کو صاحب کہہ کے بلاؤ گے دیکھو وہ آپ کے نظر میں ہماری نظر میں نہیں ہے آپ کی نظر میں سر سنیں سنیں آپ کی نظر میں جیزس لارڈ نہیں ہے آپ انہیں لارڈ نہیں نہیں کہتے کہتے رائٹ رائٹ رب بالکل اسی طرح میری نظر میں جو محمد ہے میں اس کو اسی طرح بلاؤں گا آپ کی نظر میں جیزس رب نہیں ہے آپ اسے رب نہیں کہتے جو دیکھیں آپ کو میں نے فورس کیا کہ آپ جب بھی جیزس کے بارے میں بات کریں اس کے ساتھ رب لگائیں میں نے فورس کیا نہیں فورس کیا میں میں تو پھر آپ مجھے کیوں فورس تو آپ آپ کر رہے ہیں بھائی میں کو آپ سے بات کرنا آیا تھا کہ آپ عزت سے بات کریں اور اپنا عزت دے رہا ہوں خالی محمد کے لیے میری نظر میں اس سے زیادہ عزت نہیں میں دے سکتا چلو خیر بھائی آپ کی مرضی آپ کی پرسنل چوائس ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی دیکھو جس چیز سے آپ کو نقصان ہو وہ کام نہیں کرنی چاہیے آپ کو کس طرح مجھے نقصان ہے اس چیز سے دیکھیے آپ دنیا کے اندر تو ہنسی خوشی سے زندگی گزار لیں گے مزے میں آپ کو بعد بعد میں بہت نقصان ہوگا آپ کو کیا آخرت آپ نے دیکھی دیکھو بھائی اگر ہم نے دیکھی نہیں دیکھی جو نہیں دیکھی پھر پھر کیسے پتا ہے پھر کیسے پتا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری آخرت جھوٹی ہو پھر اسی کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں آپ ہمیں ثابت کر سکتے ہیں کہ محمد سچا نبی ہے دیکھو میں ادھر آپ سے یہ بات کرنے آیا تھا بھائی جس میں آپ کا نقصان ہو بھائی نقصان کیسے ہے یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے بار بار آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک پیڈو فائل ایک چائلڈ مولیسٹر ایک وومنائزر ایک ریپسٹ کو مان لوں نبی کیسے مان لوں بھائی آپ مت مانو آپ کو کون زبردست اگر میں نہیں مانتا اگر میں اسے نہیں مانتا تو محمد کی جنت اور جہنم بھی میرے لیے امپلیمنٹیبل نہیں ہے وہ محمد محمد صاحب کی نہیں ہے وہ وہ جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کی ہے تو وہ محمد نہیں بتایا تھا نا اس سے پہلے اللہ کا اللہ کا نام ہی نہیں تھا کوئی جیزس کون ہے رب بائبل کیا ہے رب تو بالکل نہیں ہے لکھا ہوا بائبل آپ نے نام لکھا بائبل میں لکھا ہوا رب رب وہ تو آپ لوگوں نے کر لیا نا اصل جو بائبل ہے وہ اچھا، ہے آپ کے پاس اوکے اصل بائبل دکھا دیں ہمارے پاس تو ایک ہی بائبل ہے پوری دنیا میں ایک ہی بائبل چل رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ اصل والی بائبل دکھا دیں ہو چکی ہے بائبل بھی کئی قسمیں آپ اصل بائبل دکھا دیں اور یار آپ اصل بائبل دکھا دیں میں بائبل پہ بھی آؤں گا فی الحال میں سونے والا ہوں بھائی پہلے اصل اصل بائبل دکھا دیں نہیں نہیں اب اب آپ کم از کم اصل بائبل تو دکھا کے جائیں نا ہمیں میں میں پھر سے جوائن کروں گا مجھے آئے ہیں آپ تو اصل بائبل تو دکھا دینا ویسے تو نہیں نہ ہوگا کہ آپ نے کہا کہ اصل بائبل اصل بائبل نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ آپ نے کہا کہ اصل بائبل نہیں ہے تو اصل بائبل دکھانا آپ کا فرض بنتا ہے جو جو اصل بائبل ہے نا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہیں کہا گیا وہ کہاں ہے کہاں ہے ویر ویر کہاں کہاں دیکھو وہ آپ لوگوں نے چینج کر لیا ہے اس کو تو بھائی اصل بائبل کہاں ہے بھائی ہے آپ لوگوں نے چینج کر لیا اس کو ارے بھائی یہی تو پوچھ رہا ہوں اصل والی کہاں ہے ہوگا کہیں کہاں کدھر کہاں سے دیکھوں کوئی ایک جگہ تو دکھا دو اصل بائبل کی نہیں میں تو یہ بول رہا ہوں نا بھائی اللہ کا کلام اللہ کا کلام چینج ہو گیا جو اللہ کہتا ہے انجیل اللہ کا کلام ہے تو اللہ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے لا تبدیل کلمات اللہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے کلمات کو تبدیل کر سکے تو اللہ کہتا ہے لا تبدیل کلمات اللہ انجیل جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے تو ریت اللہ کا کلام ہے یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اب مجھے بتائیے کہ اگر اللہ کا کلام چینج کیسے ہو گیا اللہ اپنے کلام کو خود ہی نہیں سنبھال کے رکھ سکا ویئر از اللہ کا کلام انجیل کہاں ہے مجھے مجھے دکھائیں انجیل انجیل ایک اللہ والی نہیں نہیں میری بات سنو میرے بھائی آپ جو باتیں کر رہے ہو نا وہ قرآن کے لیے ہے قرآن کے لیے اگر میں آپ کو دکھا دوں اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ کے تمام ارلی اسکالرس ایون ابن عباس تفسیر القرطبی تفسیر التبری اگر میں آپ کو دکھا دوں ایون تفسیر ابن کتیر قرآن کی عیسائیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جب اللہ نے لکھا ہے لا تبدیل کلمات اللہ یہ اللہ کی تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں ہے تو پھر آپ ہاں، کیا کریں گے ہاں، اگر کوئی ہمارے بڑے عالم کہتے ہیں تو میں اس پہ اتفاق رکھوں اتفاق رکھوں اب مجھے پھر دکھائیں کہ وہ انجیل کہاں ہے ہاں میں نے پڑھا نہیں ہے تو میں جب تک پڑھوں گا نہیں تب تک ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں پھر کیا کریں گے ابھی مانے اسکرین پہ دکھاؤں بالکل اسکرین پہ دکھاؤں مانیں گے بالکل مانیں گے کیوں نہیں اوکے پھر اس کے بعد آپ مجھے یعنی- دکھائیں گے کہ وہ انجیل کہاں ہے پھر میں بات کروں گا انجیل پہ کیوں ایسا ہے ویسا ہے آپ دکھائیے کیا مطلب ایسا ہے ویسا ہے آپ دکھائیے ہمارے بڑے کیا بڑے کیا کہتے ہیں پھر میں بات کروں گا آپ سے میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں لیکن پہلے جی مجھے ہاں، جی بتائیں ہاں۔ کہ آپ مجھے اس کے بعد دیکھ کے بتائیں گے کہ وہ کہاں پہ ہے بھائی اصل کیا ہے نا مجھے دکھا دیجئے میں پھر بات کروں گا آپ سے اوکے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں جی سر عربی پڑھیں گے اردو پڑھیں گے کیا پڑھیں گے نہیں آپ اردو میں نکالیے عربی نہیں پڑھنی آتی آپ کو بھائی مجھے آتی ہے نہیں آتی ہے اس سے چھوڑیے آپ اردو میں نکال لیجیے نہیں آتی ہے لے سر اردو پڑھ لیا پڑھے سر کیا لکھا ہوا اب میں پڑھ لیتا ہوں پڑھے سر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا اور جو انہیں ایزائے پہنچائی یعنی تکلیفیں پہنچائی پہنچائی گئی یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں تو یہ محمد سے پہلے کے رسولوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور محمد کو کہا جا رہا ہے کہ ان کلمات کو جو محمد سے پہلے ہاں ان کلمات کو جو محمد سے پہلے دیے گئے تھے ان کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اب آپ کو تفسیر دکھاتا ہوں یہاں تو یہاں تو بالکل صاف ہے یار آپ کو عربی نہیں آتی نا لوگوں کو تو آتی ہے نا اب میں تفسیر کو نہیں مانوں گا کیونکہ میں نے صاف صاف پڑھ لیا ہے مجھے تفسیر کی ضرورت نہیں شاید میں ایکسکیوز می آپ نے کیا پڑھ لیا میں نے آیت کو پڑھ لیا ہے مجھے سمجھ میں آ اچھا۔ گئی مجھے جو آیت سمجھ میں نہیں آئی کیا سمجھ میں آیا کیا سمجھ میں آیا کیا سمجھ میں میرے ذہن میں نہیں پھر نکالے پھر پڑھوں گا میں کیا سمجھ میں آیا پہلے مجھے بتائیں آپ کو سمجھ میں کیا آیا پھر آگے نہیں نکالے میں اتنا میری ذہن اتنا یہ نہیں پھر سے نکالے آپ میں پڑھوں گا پڑھ کے بولوں گا آپ کو ذرا بولیں یہ والا پڑھیں دیکھیے اس میں کہا گیا ہے تھوڑا نیچے ہاں ہاں یہاں سے پڑھیں اے نبی اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے ہاں, ہاں، یہ دیکھو غلط ہے اور یہاں تک ان کو مدد پہنچی اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں اور تجھ کو پہنچ چکے ہیں کچھ حالات رسولوں کے بھی اللہ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا عربی ویری کلیئر ہے اس چیز کے اندر لا تبدیل ہاں، لا مبدلہ لا مبدلہ کلمات اللہ اللہ کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا مجھے بتاؤ عربی کو تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا ایسا بندہ جو عربی جانتا ہے اور وہ عربی دان ہے نہیں میں اس آیت کو قرآن پہ فٹ کر رہا ہوں ابھی میں بتا دیتا ہوں قرآن پہ فٹ کرتے رہنا تم میں تمہیں اور بھی آیتیں دوں گا دس مینس ایک اور آیت ہے قرآن چپٹر نمبر 3 کی آیت number 78 this means alter the words of Allah Al Bukhari reported Ibn Abbas said الایا means they altered added although none among Allah creation can remove the words of Allah کوئی نہیں ہے جو اللہ کے کلموں کو ریموو کر سکے فرام ہز بک اس کی کتاب سے they altered and distorted their apparent meaning انہوں نے صرف تفسیروں میں غلطیاں کی ہیں یہ تورات اور انجیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کتابوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے the Torah and Injil remains as Allah revealed them وہ ویسی کی ویسی ہی ہے جیسے اللہ نے ریویل کی تھی بالکل بالکل later in them was removed however the people misguided others by addition false interpretation یعنی کہ تفسیروں میں غلطی کی ہے اب مجھے آپ اللہ کی انجیل اور اللہ کی دکھا دیں پلیز ہاں تو اللہ نے جیسا نازل کیا ہوگا ویسا ہی ہوگا کہاں پہ ہے دکھا دیں اب مجھے وہ دیکھنی ہے کہ ابھی بائبل انگلش کے اندر ہے بائبل انگلش کے اندر نہیں ہے مجھے وہ انگلش کے اندر ٹرانسلیشن ہے آپ مجھے اللہ ولی انجیل دکھا دیں پلیز ہاں تو مجھے اس پہ ریسرچ کرنا پڑے گا چلیں اب آپ ریسرچ کریں گے آپ کا ہوم ورک ہے نیکسٹ ٹائم جب بھی جڑیں گے آپ نے مجھے اللہ ولی انجیل اللہ ولی توریت لے کے آنی اور اللہ ولی زبور یہ لے کے آنی ہے میرے لیے آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے سر بہت شکریہ آپ نے سونا تھا منٹ سن لیجیے بھائی دس سیکنڈ دس سیکنڈ سات رہ گئے جی بھائی بلاسمی مت کرو اچھے سے اسٹریم کرو بس بلاسمی میں نہیں کرتا ہوں thank you take care sir okay all right تھوڑا سا چینج ہوا تھا آگے چلتے ہیں ساحل بھائی کفر میں تاغوت بھائی آئے ہیں کیا حال ہے بھائی آنا میری جان بہت بڑھیا کیسے آپ لوگ سر ٹھیک ٹھاک اے ون آپ سنائیے سر آنا میری جان ایڈم آواز دیا تو نے ہاں میں نے کہا یار یہ چھپڑی ٹک ٹاک جی. کر کے آتما گھسی ہے میرے میں آنا میری جان <laughs> بس کر دے بس کر دے بس کر دے ارے یہ دیکھ ساحل بھائی نفیسا جی اگر پیسہ نہیں لیتے ہیں تو ایک کافر آرگنائزیشن کو کی طرف سے دے دینا ڈونیشن تھینک یو بھائی دس ہزار تو سر آپ کے بڑھ گئے ہاں نفیسا کو میں نے بول دیا ہے میں واٹس ایپ کر دیا اپنا Google Google Pay G Pay number دس ہزار میں بھیج دوں گا ارے سو روپے کا سپر فکر جی آیا تیواری صاحب کی طرف سے اور بشان جنگل آلہ کی طرف سے آیا یہ ساحل بھائی پڑھیں گے جنگل آلہ نہیں جنگل ارے بھائی آپ ہی پڑھ لیں آپ ہی پڑھ لیں مجھ سے اچھا پڑھ لیں گے اس میں لکھا ہے ایسا تو نہیں محمد صاحب کے دانت شہید ہونے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو جب تک تم پاور میں نہ ہو امن سے رہو اور طاقت کے بعد جہاد کرو اچھا ہاں آدم بھائی آپ نے ارے یار ایک منٹ یار ایک منٹ کفر بھی تاغت صاحب کون سا گانا سنیں گے کوئی بھی بہت پیارا تھا کوئی رومانٹک سے گانا سنا دیں ابھی پرابلم یہ ہے نا کہ سلام میرے کو کوئی گانا آتا نہیں ہے دو لائن سے زیادہ نہیں آتی ہے ہاں تو دو ہی لائن سنا دیں ایسی کون سی بات ہے کوئی بھی چما چما دے دے چما چما دے دے چما یہ میں میں اپنی مرضی سے نہیں گا رہا ہوں یہاں یہ دیکھو فرمائش آئی تھی اچھا اچھا, اچھا، جی، چما چما دے دے چما چما دے دے چما میں راضی آہ تو راضی آہ آگے کیا ہے بھائی کفر بھی تاگو پھر کیا سمتھنگ ہے پھر کیا ایسی کچھ ہے بھائی مجھے بھی یاد نہیں کرنا فرقہ کا ڈرنا بس ایک تو ہے پیار کے قابل سارا زماں ہے نکما اچھا بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ سوری ہاں؟ گائز آپ لوگوں کے کان سے خون نکالنے کے لیے نہیں نہیں بہت شاندار تھا اچھا بھائی مجھے ایک بات بتائیں جو بھی تھوڑی دیر پہلے کمنٹ بھی آیا میں تو پچیس منٹ بولا تھا میں نے کون کون سی بات کی بولے میں نے بس تھوڑا سا سنا تھا اس میں کہ اللہ تعالی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تم پاور میں رہو تو تم کوئی معاہدہ مت کرو میں نے معاہدے کا ہاں، لفظ نہیں ہاں۔ بولا معاہدہ ہو سکتا ہے بالکل معاہدہ کا لفظ نہیں بولا نہیں بولا نا اچھا اچھا میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ معاہدہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کیا میں نے معاہدہ کا لفظ بولا سر دیکھیں آپ میرے منہ میں لفظ نہ ڈالیں سر یہ تو غلط بات ہے نا اچھا مجھے آپ کی بات سے یہی لگا تھا بھائی مجھے دوبارہ چیک کرنا پڑے گا دیکھیں معاہدہ معاہدہ کا لفظ ہی نہیں میں نے بولا میں نے بولا ہے امن کی طرف مت جاؤ لفظ میں نے یوز کیا تھا امن معاہدہ تو امن ہے بھائی اوکے معاہدہ امن کیسے نہیں ہے ہاں سنیں معاہدہ امن کیسے نہیں ہے جب آپ پاور میں ہاں۔ ہوتے ہیں تو آپ نے معاہدے کیسے کر رہے ہیں قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 29 کے بعد جتنی بھی آیتیں آئی ہیں اس میں آپ نے معاہدہ کیسے کرنا ہے مجھے آپ مساک مدینہ کے بارے میں مت بولیے گا وہ اس سے پہلے کا ہے جب آپ نے مکہ کو قبضہ کر لیا اس کے بعد کے مجھے معاہدے بتائیں کون کون سے ایکسپٹ کہ اس معاہدے میں آپ کو جزیہ دینے کے ہے اب آپ کے پاس وہ والی طاقت آ گئی ہے جہاں پہ اب آپ نے اٹیک کرنا ہے اسلام قبول کرانا ہے یا جزیہ لینا ہے تیسری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی چیز آپ بتا دیں سر آپ بہت پڑھے لکھے ہیں مجھے پتا ہے یار یہ تو مجھے دیکھنا پڑے گا بھائی بالکل دیکھیے گا کوئی اور سوال سر اور دوسرا یہ بھی آپ جو تصویر کھولے سے دوبارہ لگا دیں اس کو چھوڑ دیں یہ آپ کے لیے نہیں آج کے وہ دوسرے بھائی کے لیے تھا لیکن وہ مقام آپ اور میں جو ہے نا <laughs> آپ اور میں آج کے ٹاپک پہ <laughs> بات کریں گے میں اس کے اوپر کمپلیٹ لے آؤں گا کسی دن اسٹریم کیونکہ اس کے لیے مجھے آپ کو دس اور آئیڈیا دکھانی پڑے گی آپ کے ساتھ جب بات ہوئے گی تو وہ ذرا پھر ذرا ڈیپ میں جاتی ہے اس بھائی کے ساتھ میں نے سرسری لیول پہ بات کی اور میں نے دس آیتیں چھوڑ کے ایک آیت تک پہنچا ہوں اس کی ایک ریزن تھی تاکہ ان کو میں سرچ کرنے کو کہوں آپ نے سرچ کیا ہوا لہٰذا آپ کے لیے اگر اس پہ بات ہوگی تو لمبی ہوئے گی تو میں آج کی اسٹریم کا ٹاپک نہیں چھیڑنا چاہتا کیونکہ ہم اس ٹاپک کے جب بات کریں گے تو کم از کم forty five minutes one hour اسی ٹاپک پہ لگ جائے گا اور میری آج کی اسٹریم ہٹ جائے گی ٹاپک ہی ہٹ جائے گا تو آج کی اسٹریم میں بتا دیں سر کہ آپ اسلام میں دوسرے لوگوں کی اوقات کیا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم سب سے اچھی قوم ہو ٹھیک ہے قرآن دوسروں کو کہتا ہے کہ وہ نجس ہیں قرآن دوسروں کو اس کے علاوہ بہت سارا کچھ کہتا ہے مثلا کتا بلا گدھا گھوڑا اور کیا کہتا ہے اور کیا کہتا ہے کہتا ہے گدا گھوڑا worst of all creatures cattles dumb deaf dumb blind کتا اور worst of all creatures beings living beings ہاں۔ اور قرآن نجس بھی کہہ رہا ہے سب کچھ یعنی ایون زمین بھی کہہ رہا ہے حرامی بھی کہہ رہا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ قرآن کہہ کہہ نا قرآن رہا ہے سر اچھا۔ اللہ اللہ کا وجود بعد میں دیکھیں گے نا بھائی جس وقت ثابت کریں ہاں۔ گے کوئی ہاں۔ محمد ان آ کے ثابت کرے گا اللہ ہے اس وقت دیکھیں گے تو اس وقت پھر قرآن محمد کہتا ہے کہ زنجیریں ڈال کے ان کی گردنوں میں کے اسلام میں لے آؤ سر تو آل آف دیز کمبائن ایک نان مسلم کی اوقات کیا ہے اسلام مسلمانوں کے سامنے ایک پکے مومن کے سامنے نان مسلموں کی اوقات کیا ہے بھائی نان مسلم کی آ, اسلامک نظر سے دیکھیں گے تو ویسی ویلیو تو بالکل ڈیفینیٹلی نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے کتنی کو ویلیو ہے ہاں۔ ابھی قرآن اگر کہتا ہے نا کہ تم لوگ worst of all living beings ہو یعنی کہ ہاں، تمام ہدایت کی طرف تم کو ایک بندہ ہدایت کی طرف بلا رہا ہے تم آ نہیں رہے ہو تو اس لیے تم ورسٹ آف آل ہو یہ ہے ہدایت جو ہے ہے ہدایت کی طرف آنا ایک, ایک آدمی تم کو جنت کی طرف بلا رہا ہے تم زبرتی جہنم کی طرف جانا چاہ رہے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں لیکن وہی نا تو وہی جنت جہنم وہ تو ثابت ہی نہ ہوئی ابھی تک ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے وہ تو مرنے کے بعد بھی ثابت ہو سکتی ہے بھائی کیسے ایگزیکٹلی تو آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ جو کہ جو کہ بدترین کریٹرز کریشنز ہیں وہ نون مسلمز ہیں رائٹ ہاں تو بھائی کیا کیا اوقات رہے گی نان مسلموں کی مسلمانوں کے سامنے اب اگر ایک مسلمان پکا والا مسلمان ہو سچے والا مسلمان ہو وہ جب ایک نان مسلم کو دیکھے گا تو اسے کیا نظر آئے گا کیڑا مکوڑا اگر وہ اسلامک آئیڈیالوجی سے دیکھتے ہوئے ایسا نہیں ایسا نہیں ہم بتائیں آپ کو کیا ہے جی کہ ورسٹ آف کریشن اللہ ان کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم کو ہاں، حکم دے رہا کہ تم کہو ٹھیک ہے ہم کو نہیں حکم دے رہا کہ تم ان کو ورسٹ آف کریشنز کہو اس طرح کی باتیں کرو حکم کی بات نہیں ہے اب اگر آپ اللہ کی اس کتاب کو مانتے ہیں تو جو اللہ کے نزدیک سب سے بدترین خلق ہے ٹھیک ہے اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کون ہے بدترین خلق ہے کیا ٹینشن ہے اس کے اندر ہاں، تو خلق اللہ کی ہے نا کہو یا نہ کہو آپ کے دل میں تو ہے نا اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو آپ کے دل میں تو ہے نا کہ یہ ورسٹ آف کریشن ہے اللہ کے لیے نہیں ایسا نہیں ہے انسان کو اللہ نے اشرف مطلب؟ المخلوقات کہا ہے اللہ بہترین مخلوق ہے اللہ نے ہاں، یہ نہیں کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے اللہ نے کہا یہ پاگل کے بچہ ہے یہ اس کے اوپر میری میری آپ آپ کی کی اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی جس میں میں نے آپ کو ثابت کیا تھا کہ اللہ نے جب قرآن اتارا تو پہلے پہاڑوں کو کہا اور سب کو کہا کسی نے لینے سے انکار کر دیا انسانوں نے لے لیا ٹھیک ہے ہاں، جب انسانوں نے لے لیا تو ہاں۔ اللہ نے کیا کہا یہ بے وقوف ہے جاہل ہے اس نے اٹھا لیا اس کا بوجھ کہا تھا نا اللہ اللہ کے کے جاہل جاہل جاہل جاہل جاہل عربک کا وہ والا نہیں جس کو ہم بے بے وقوف وقوف یار یار یار کچھ بھی کہہ لو ڈز ناٹ میٹر ٹھیک ہے تو تو بھائی اشرف المخلوقات والی گیم چینج ہو گئی نا کیونکہ نے <laughs> بول دیا یہ پاگل بچے ہیں پہاڑ وغیرہ اچھے تھے انہوں نے قرآن کا بوجھ نہیں اٹھایا یہ انسانوں نے اٹھا لیا پاگل کے بچے ہیں یہ ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ تفسیر لگا لیں اس کی پہلے تو جاہل کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ آپ کہہ رہے ہیں ارے یار نہیں کیا ہے کو ہاں۔ جاہل کا مطلب بے وقوف بیوقوف بھی نہیں ایگزیکٹلی exactly بیوقوف بھی نہیں ہے مطلب کیسے بتاؤں میں نے اپنے بھائی سے ڈسکشن کیا تھا اسی پہ جو ہم اپنی نارمل لینگویج میں جاہل بولتے ہیں وہ عربک میں جاہل نہیں ہے جو بھی آپ کے ذہن میں ہے نا جاہل کا مطلب وہی والا جاہل ہے ٹھیک ہے okay but at the end of the day اللہ نے آپ کو بیوقوف کسی حد تک بیوقوف کہا ہے کہ آپ نے قرآن کا بھار اٹھا لیا تو اشرف المخلوقات تو آپ نہیں ہوئے اگر اشرف المخلوقات ہوتے تو نہیں اشرف المخلوقات اشرف المخلوقات ہم اسی بیسس پہ ہم نے ابھار اٹھایا ہے اسی لیے تو ہم اشرف <laughs> لیکن اللہ تو کہہ رہا بے ہاں۔ وقوف ہو تو اللہ تعالیٰ تو ہم دونوں آئے تو دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں گے نا کہ انسان اشرف المخلوقات اور بیوقوف ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا بے وقوف ہے لیکن اشرف المخلوقات کس لیے ہے کیونکہ اس کو فری ویل ملنے کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس لیے فری ویل تو سماوات کے پاس بھی تھی اور عرض کے پاس بھی تھی جبال کے پاس تھی نا پرماننٹ پرماننٹ ٹیمپریری نہیں نا بچوں والی بات نا بچوں والی بات بچوں والی بات ارے ٹیمپریری بھائی ٹیمپریری پہاڑ اپنی مرضی سے پہاڑ اپنی مرضی سے کچھ تھوڑی کرتے ہیں آج کے دن بھائی آپ کے پاس بھی آپ نہیں نہیں اللہ کی مرضی سے نہیں کرتے آپ کے پاس بھی ایک زمانے میں فری ویل ہے اس کے بعد آپ کے پاس فری ویل نہیں ہوگی کیونکہ آپ جنت میں چلے جائیں گے ناؤ پرابلم ہیئر از کہ اللہ نے آفر کیا ٹرسٹ ہاں۔ ایمانہ کے طور پہ ہاں۔ آسمانوں کو زمین کو ہاں۔ اور پہاڑوں ہاں۔ کو کہ یہ جی۔ لوگ قرآن کا بوجھ اٹھا لو کسی نے نہیں اٹھایا انسان نے کیا کہا میں اٹھاتا ہوں میں اٹھاتا ہوں ہاں۔ اور وہ اگنورینٹ تھا وہ جاہل تھا ٹھیک ہے اب وہ جو جاہل ہے انسان سو کالڈ اشرف المخلوقات وہ جاہل ہے اس نے اٹھایا بوجھ اٹھانے دو اس کو اب میری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کچھ انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی سب سے بری مخلوق ہیں تو جب ایک مسلمان سچے والا میں ایمانداری سے بتاؤں بھائی یاد تو مجھے بھی ہے اسلام میں بھی پڑھ رہا ہوں لیکن میرے دل میں ایسا کچھ آتا تھوڑی ہے کہ نا کسی حد تک لیکن لیکن ہاں لیکن ہاں یہ میں ضرور کہوں گا جب میں شرک کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یار کیسی قوم ہے یار کیا کرتی ہے اکلر اچھا، نہیں ہے ہاں، تو میرے دل میں آتا ہے وہ افسوس ہوتا ہے اس لیے انسانیت کے ناطے مرنے کے بعد ہی ہوگی لیکن میں اپنی آج کے ٹائم میں کو پروف کیا ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کیا کوئی خدا ایسا کہہ سکتا ہے اپنے انسانوں کو اپنی ہی کریشن کو کہہ سکتا ہے اللہ کہ تو بے وقوف ہے کیونکہ نے میرا قرآن کا بوجھ اٹھا لیا یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کو بول نہیں کیا وہ سب سے بدترین کریشن ہے کہہ سکتا بتائیں اچھا خدا خدا ہے وہ ہوگا جو تمام لوگوں سے بغیر کسی ڈفرینسیشن کے پیار کرے بغیر کسی ڈفرینشیشن کے پیار کرے تو انصاف کہاں ہے پھر انصاف یہ ہوگا کہ اگر وہ پیار کرتا ہے تو ہی وہ اسے سمجھائے گا نا انصاف تو اس نے دوسری دنیا میں کرنا ابھی تو نہیں نہ کرنا ابھی تو اس نے بھیجا ہوا ہے آپ کو یہاں پہ آپ ہیں انجوائے کریں اور وہ سب سے پیار کرے کیوں دیکھو ایک جو سچا مسلمان ہے اس کو پیار کی ضرورت نہیں ہے جو جو برا مسلمان ہے اسی کو پیار کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ برے شخص کو اگر آپ پیار دو گے تو اسے آپ اچھے پیار سے اس کو لا کے سکتے ہو ایک اگر ایک بندہ پہلے ہی اچھا ہے اس کو آپ مزید اچھا نہیں بنا بنا کی ضرورت نہیں ہے آپ کو برے کے ساتھ پیار کرنا ہے اچھے کے ساتھ پیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ برے کو محمد کیا کہتا ہے کہ میں تو اڑانا ہے محمد کی برے برے سے سے پیار کرنا یہ فطری ہے نہیں آپ برے سے پیار کر سکتے ہیں ایک ہاں۔ ماں ہے اس کا بچہ جتنا مرضی برا چرسی نشائی کیوں نہ ہو جائے وہ پیار کرنا کبھی نہیں چھوڑے گی اس کا چرسی نشائی چرس نشا کر کر کے مر بھی جائے گا نا تو اس کے مرنے کے اوپر وہ روئے گی کیونکہ اس کے پیٹ سے نکلا وہ بکول آپ کے تو اللہ تو تمام انسانوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے لائک ستر ماؤں سے زیادہ پیار والی حدیث تو ہے نہیں لیکن چلو گھڑی بھی حدیث ہے لیکن لیکن اللہ ہاں۔ پیار کرتا ہے سپوزٹلی ٹھیک ہے اللہ پیار تو اللہ صرف ایمان والوں سے پیار کرتا ہے ایگزیکٹلی یہی تو پرابلم ہے اللہ جگہ جگہ قرآن میں نو دفعہ لکھتا ہے لا یحب الفاسقین لا یحب الفلانا لا یحب الفلانا ہاں، اللہ ایون کہتا ہے کہ وہ صرف دیکھیں اسلام کا اللہ اسلام کا اللہ میں جیزس کو اگر بولوں تو جیزس جیسا تو ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے اسلام کا اللہ غصہ بھی ہے اور محبت بھی دکھاتا ہے اور خطرناک والا مطلب مطلب غصے والا ایٹیٹیوڈ بھی ہے پیار نہیں کرے گا تو سنر کبھی سن سے باز نہیں آئے گا ٹھیک ہے اللہ سنر سے نفرت کرتا ہے جیزس سن سے نفرت کرتا ہے تو فرق آ گیا نا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو سن سے گناہ سے نفرت کرنی چاہیے گناہ گار سے نہیں گناہ گار سے تو پیار کرنا چاہیے تاکہ وہ گناہ چھوڑ سکے سیم از دا کیس اللہ تعالیٰ اچھا، کہتا ہے لا یحبل لا یحبل سنر کو کیا کہتے ہیں یار قرآن میں مجھے بھول گیا اللہ سنر سے پیار نہیں کرتا کیا لفظ ہے یار گنہ گار کا اینی دیٹ آپ کو پتا ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے سر پھر ایسے اللہ کو میں کیسے کر لوں بھائی دیکھیے قرآن کا اللہ یہ کہتا ہے قرآن کا اللہ یہ کہتا ہے کہ جب سینر اپنا سن چھوڑ دے گا تو سن پہ رہے گا تو میں معاف نہیں کروں گا سر وہی تو کہہ رہا ہوں ابھی اب جب اس نے وہ انسان بن گیا وہ اچھا بندہ بن گیا ہاں۔ اب اس سے پیار کرنے کا کیا فائدہ جب اس سے اس سے میکسیمم پیار اس وقت کرنا ہے سر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک نشائی ہوتا ہے نا نشائی ٹھیک ہے سنر ہے نا نشئی اب سنر کو ایک نشائی کو جب ہم نے نشہ چھڑوانا ہوتا ہے اگر آپ پاکستان کی اور انڈیا والی چیز چھوڑ دیں جو اس کو قید کر کے تو چترول کر رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تو ویسٹرن جو سائیکولوجی سائیکولوجی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہترین قسم کے انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے اچھے سے اچھا کھانا پینا دیا جاتا ہے بہترین انجوائمنٹ دی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ وہ اس چیز سے دور ہو جائے پیار کیا جاتا ہے اسے اسے پیمپر کیا جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا پتا نہیں بھائی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے بہترین پیمپر کیا جاتا ہے اس کے گھر والے اس کو سپورٹ کرتے ہیں بہترین قسم کی اس کو ہنڈریڈ پرسینٹ پیمپر کیا جاتا ہے پھر وہ اس گناہ سے باہر نکلتا ہے ٹھیک ہے ہاں، ہاں۔ اب اللہ وہ پیمپرنگ کر ہی نہیں رہا تو فائدہ ایسے اللہ کو کیا کروں گا میں اس قسم کا یعنی کہ غصے والا اللہ کا میں کیا کروں وائی ڈو نیڈ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محبت بھی دکھا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں تم اگر مطلب گناہ کا بہت زیادہ لگ رہا ہے تو معافی مانگو میں معاف کروں گا تم کو میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن سر کی معافی تو مانگو بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں اللہ انسانوں سے بدتر ہو گیا نا ایک انسان جو ہے ویسٹرن کلچر کے اندر وہ اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہوئے ان کو گناہ سے باہر نکال رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اللہ جو ہے وہ ڈنڈے مار رہا ہے کیوں بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں that is the major difference my friend اگر آپ سمجھیں تو یہ سب سے بڑا ڈفرنس ہے اللہ میں اور یعنی ہمارے آج کل کے انسان اللہ کی مورالٹی سے ہاں، اوپر چلے گئے نہیں آپ دیکھیے مورالٹی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرنرز کی مورالٹی ہائی اللہ سے میں اس کو ایسا نہیں سمجھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیونکہ جب اپنی صفت اچھا ویسٹرن ویسٹرن کو کو چھوڑیں چھوڑیں آپ کی جلیبی بھر جائے گی آپ کے مطابق اللہ کی مورالٹی سے زیادہ مورالٹی جیزس میں تھی آپ نے بھی بولا یہ بات کہ اللہ جیزس کی طرح پیار نہیں نہیں کرتا ہر کسی کو بالکل نہیں کرتا بالکل نہیں ٹھیک ہے نا تو پھر جیزس میں مورالٹی زیادہ تھی اللہ کی نسبت حالانکہ بکول مورالٹی آپ اس کو مورالٹی کیسے بول سکتے ہیں کہ پیار کرنا مورالٹی ہے سر پیار کرنا مورالٹی نہیں ہے تو کیا ہے بھائی دیکھیے دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ہم جی، اپنے میں جب اسپیشلی جب چھوٹا تھا تو میں اپنے ماں باپ سے بہت مار کھایا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے پیار نہیں کرتے اس چیز کو آج کل غلط کہا گیا نا ارے کہنے دیجیے غلط اس سے غلط تھوڑی ہو جائے گا نہیں کیا مطلب بھائی میں نے میں نے تو اتنی مار کھائی ہے بچپن میں جس کی حد نہیں لیکن وہ میرے ماں باپ کا میرے ماں باپ کی محبت تھی مجھے مارتے تھے تاکہ میں صحیح راستے پہ چلوں وہ مسلمان ہاں۔ تھے وہ مسلمان تھے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایز اے مسلم دیکھیں آپ کی اور میری ایک اور بات ہوئی تھی آنر کلنگ کے اوپر اور آپ نے آپ نے میرے ساتھ اگری کیا تھا کہ اگر ایک باپ مار مار کے اپنے بچے کو مار بھی دے تو اس کے اوپر حد نہیں ہے کریکٹ یہ آپ نے اگری کیا تھا لاسٹ ٹائم تاظیر ہے تاظیر ہے حد نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارنا اسلام کا جز ہے وہ مار سکتا ہے اس نے ایز اے مسلمان مارا آپ کو ٹھیک ہے that is all okay that is all okay کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز میں مگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ بھی مارتا ہے اپنے بندوں کی سدھرے پیار سے قرآن میں دونوں باتیں محبت سے بھی بات کر رہا ہیں اللہ تعالیٰ بھی پتا ہے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے وہ تو اتنے پیار سے بول تو رہا ہے کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے ہاں۔ اپنے راستے پہ آ جائیں مجھ سے معافی ہاں۔ مانگ لیں ہاں اور اگر نہیں مانگے گے تو اگلی آیت کون پڑے گا اگلی آیت کیا کہتی ہے اگر نہیں مارو گے تو میں تمہیں بدترین عذاب دوں گا سر ایک آیت میں کیوں ختم ہو جاتے ہو یار نہیں وہ آیت ورنہ تمہارے لیے میں نے بدترین عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے تو پھر ڈنڈا آ گیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں میں معاف کرنے والا بھی ہوں اور سخت عذاب دینے والا بھی ہوں تو ڈنڈا آ گیا نا فوراً ہی میں یہی کہہ رہا ہوں سر ڈنڈا فوراً کیوں آیا ہے بھائی ہمارا اللہ تو ایسا ہی اس نے ڈنڈا تو نبی صاحب کے ٹائم پہ صحابہ کو بھی دکھایا پھر ڈانٹا کئی جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈانٹا تو وہ اللہ تو ایسے ہی ہمارا سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اللہ ڈنڈے پہ چلتا ہے دیکھیے ہمارا جو آپ دانت ٹوٹنے کی بات کیے تھے نا ہمارے رسول کے جو دانت ٹوٹ گئے تھے نا تو ان کے زبان سے کلمے نکل گئے تھے کہ ایسی قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے خون سے رنگ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی اسی ٹائم کہ اے نبی آپ کو تو حق اختیار نہیں ہے اس بات کا یہ تو ہماری اتھارٹی میں ہم کس کو ہدایت دیں کس کو نہ دیں سمجھ لیجیے پوزیشن پہ بھی اللہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ہاں آپ جی، کو تو نہیں بنتا یہ جو آیت نازل ہوئی اس میں بھی کیا ہو گیا ہاں۔ بھلا اللہ کی ڈنڈا آ گیا تو اللہ ہمارا ہمارا اللہ ویسے ہی ہے میں وہی بتا رہا ہوں ہمارا اللہ تو ایسے ہی ہے آپ کا اللہ ایسے ہی ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کرتا ہے کریکٹ بالکل کہہ سکتے بہترین آپ کا اللہ ڈکٹیٹر ہے پرفیکٹ یار کسی سے مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے یہ آپ ابھی ساری صاحب آپ سے فیڈ بیک کیوں آنا شروع ہو گیا کفر میں تعبود آپ ہی سے آ رہا ہے باقی سب جو ہے نا میوٹ پہ ہی ہیں ابھی تک سب صحیح تھا ایک دم سے فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا آپ سے اب اوکے میں بولوں گا تو پتہ لگے گا نہیں اب ٹھیک ہو گیا اب ٹھیک ہو گیا اچھا چلیں اب اللہ ڈکٹیٹرشپ کے اوپر ہے میں ان کو اب چھوڑ دیتا ہوں اللہ میاں کو واپس آ جاتے ہیں اپنے مدعے کی طرف جو ہمارا آج کا ہے ایک نون مسلم کی اللہ کے نزدیک اوقات آپ نے اور میں نے اگری کیا کہ ورس دین ورس دین اینی اینیمل ہے ٹھیک ہے اور اللہ ان اچھا۔ کو نجس بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اور اللہ کہتا ہے کہ وہ حرم کے قریب قریب بھی نہ پھٹ گئے ہاں۔ ٹھیک ہو گیا اب مجھے ہاں۔ بتائیے کہ بھائی اگر ایسی چیز ہے تو اللہ نے پھر نون مسلم پیدا ہی کیوں کیے جہنم میں جانے کے لیے کوئی قرآن کیا ہے نا کہ میں نے بہت سے جنوں اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ جنم کی آگ میں سڑیں گے اور یہ میرا اچھا۔ قول ہے قول الحق ہے اللہ کہتا ہے میرا قول الحق ہے کہ میں نے بہت سے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جہنم میں سڑیں گے تو اللہ نے ایسے جن اور انس بنائے کیوں جو جہنم میں سڑیں گے can you please tell me that نہیں وہ وہ اللہ کے سنیے اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم بنائی کہا کہ میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے انسانوں کو بار امانت دی بار امانت دے کے یہاں بھیجا پھر اس کے بعد یہاں بھیجنے کے بعد نہیں بار اللہ نے بارہ مطلب اٹھا لیا بے وقوف ہے اٹھا لیا جب انسان نے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کہ تم میں سے جو برے رہیں گے obviously میں انہی سے بھروں گا اپنی مرضی سے تھوڑی کہ پہلے سے وہ قرآن کے میں آپ کو قرآن کی آیت بناؤں میں اگر آپ کو قرآن کی آیت دکھاؤں جس میں اللہ میں یہ کہتا ہے کہ میں نے بنایا ہی کچھ کو اسی لیے کہ میں جہنم میں بڑھ سکوں ان کو چلے اب اس کی تفسیر لگا دیں ساتھ میں میں اس تفسیر بھی لگاؤں گا لیکن کیا مطلب ہے اس کا پہلے آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنایا ان کو اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جانے والے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کو جائیں گے اپنے اعمال کے چکر ایگزیکٹلی اللہ نے اس کی تقدیر پہلے لکھ دی ہوئی ہے رائٹ اللہ بھائی تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے اتنا سمپلیفائڈ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لکھ دیا وہی ہونا ایسا نہیں ہے بہت سمپلیفائڈ ہے نہیں نہیں تقدیر سمپلیفائڈ بہت سمپلیفائڈ ہے بتائیں کیا سمپلیفائڈ ہے بہت سمپلیفائڈ ہے بتائیں آپ جب تک ڈیسٹنی پری اور ڈینڈ ڈیسٹنی کو ایکسپٹ نہیں کرتے آپ اسلام میں شامل ہی نہیں ہو سکتے پتا نا آپ کو ہاں یہ آپ کا ریاض الصالحین ہے اس میں محمد صاحب کے پاس جبرائیل آیا ایک دوسری شکل سے اور محمد اور جبرائیل آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے محمد اجبریل باتیں کرنا شروع ہو گئے اس میں آپ کے پاس ایک سوال اس نے کیا تھا کہ تم کیسے مانو گے کہ مسلمان ہے وہاں پہ وہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں ٹیل می اباؤٹ ایمان ایمان کیا ہے he said it is to believe in Allah his angel his book his messenger last day and that you believe in preordained destiny ٹھیک ہے پری اولڈینڈ ڈیسٹنی کے اوپر بلیو کرنا آپ کا ایمان ہے اپنی بات رکھنے ہی نہیں آتی جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ پری ہے پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں دیکھیے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے آپ اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے اس چیز کو میں اس کو ایگزامپل کے تھرو بولنا ہاں، چاہ رہا ہوں ہم لوگ ایگزامپل سے بتا اچھا، آدم آدم اور موسا کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اور موسا ہار گیا تھا آدم جیت گیا تھا اس وجہ سے کہ آدم نے کہا تھا کہ میں میرے میرے پیدا ہونے سے میرے تخلیق کرنے سے چالیس سال پہلے اللہ نے جو میرے لیے لکھ دیا تھا وہ میں کیسے نہ کرتا حدیث آتی ہے کہ میں دکھاؤں اور آپ اس پہ مجھے ملامت نہیں کر سکتے ہاں ہاں جی آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہاں پتا ہے اوکے تو مجھے بتائیے کہ اگر چالیس سال پہلے لکھ دیا تھا اور موسا موسا ہار گیا آدم جیت گیا تو پھر مجھے بتائیں کہ پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے امال یہاں پہ تو موسا جیتا کس بات پہ جیتا یعنی، سوری آدم آدم جیتا موسا آ رہا اور موسا ہار گیا تھا اردو میں دیکھتے ہیں کیا ہے کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پہ ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے میری تقدیر میں ہی لکھ دیا تھا لکھی بھی تقدیر ہے بھائی پھر تو پھر ہاں، اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور ایک حدیث جو ہے اس کو کفر بھی تاغوت صاحب یہ پڑھ رہے ہیں کیا آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیجئے ہاں، پھر میں اس کے بعد ہاں، ہوں ایک منٹ کہا ہم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان نے سناد سے بیان کیا کہ ہم سے ابو سعید نے بیان کیا یہ تو اچھا کچھ سند آ گئی ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لیں سکرین پہ پڑھ لیں کوئی مسئلہ ہاں پڑھ پڑھ سکرین پہ پڑھ رہا ہوں پڑھ لیا میں ٹھیک ہے کیا آپ مجھے ایک ایسے کام کو ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے ہی میری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ آپ مجھے ملامت نہیں کر سکتے اس بات پہ موسا کو ایدم کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اس کام بات پہ ملامت کر ہی نہیں سکتے دیکھیے تقدیر کا مسئلہ یہ ہے آدم بھائی ایک ہے تقدیر اللہ کا پہلے سے ڈیسائیڈ کہ کون کب مرے گا کون جیے گا ٹھیک ہے نہیں یہاں پہ جینا مرنا نہیں ہے نا یہاں پہ آدم کا درخت کو کھانا ہے یہاں پہ نہیں یہاں پہ آدم کا درخت کو کھانا ہے بھائی یہ ہاں، مرنا نہیں ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں میں اسی پہ آ رہا ہوں ٹھیک ہے ایک ایکشن پہ ہے ایک ایکشن کی تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے مطلب آدمی چوائس ہے اس کی اور اللہ تعالیٰ اس کو ہونے دے رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اچھا ٹھیک ہے اللہ کے لکھ کو بدل سکتے ہیں یہ اس کی بھی میں حدیث آپ کو دے دیتا ہوں جلدی سے بتائیں جو ابھی سیٹ ہوتا ہے جو قلم تھا جس نے لکھنا تھا ہر بندے کے بارے میں وہ قلم تو ڈرائی کر دیا گیا تھا آپ کو اس بات کا بھی پتا ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا اور اس نے تمام چیزیں لکھ دی اور پھر اس کو ڈرائی کر دیا سب سے پہلے تو نہیں بنایا قلم یہ تو یہ تو بات کی بات ہے اگر میں آپ کو دکھا دوں قلم کب بنایا تھا دکھا دیں آپ مجھے سب سے پہلے قلم بنایا سب سے پہلے قلم بنایا تھا دکھا قلم کب بنایا بنایا تھا جب بھی بنایا تھا لیکن سب سے پہلے نہیں بنایا تھا یعنی تخلیق کرنے انسانوں کی تخلیق اور دنیا کی تخلیق سے پہلے ہی بنایا تھا نا ہاں ٹھیک ہے یہ میں تھینک یو اور میں کیا کہہ رہا ہوں یار کیا بچوں والی بات ہے لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں مائنر ڈیٹیل مائنر ڈیٹیل میں نہ گھسا کریں یار کم آن یو نو وٹ آئی مین ٹھیک ہے ہاں، یعنی انسانوں اور دنیا کی تخلیق سے پہلے اللہ نے قلم بنایا تھا قلم نے ہر بندے کی تقدیر لکھ دی تھی جب لکھ دی تھی اس کے بعد قلم کو ڈرائی کر دیا گیا تھا اس کو سکا دیا گیا تھا کہ اب نہیں کچھ لکھے گا رائٹ یہ پتہ نہیں میں پہلی بار سن رہا ہوں میں اوکے کوئی بات نہیں نون ول قلم کی تفسیریں پڑھ لیجئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے میں ابھی اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا نون ول قلم کی تفسیر ہے قرطبی کر لیجئے گا ابن کثیر پڑھ لیجئے گا آپ کو پتا لگ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آج کا چونکہ سبجیکٹ نہیں لیتا میں اس میں نہیں جاؤں گا لیکن چونکہ مجھے پتا ہے آپ ریسرچ کرنے والے بندے نون وال قلم قرآن کی آیت اس کی تفسیریں پڑھ لیجیے گا اب وہ قلم سکھا دیا گیا ہے اب مزید کچھ نہیں ہونے لگا وہ جو اچھا, تقدیر... میرے کو ایک بات ایک, ایک چیز ڈسکس کرنا ہے Adam if you allow me جی جی سر ہاں میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا اور یہ سارے مومنوں کا یہ جو چورن ہوتا ہے کہ آپ ایکشن کرنے والے ہو فری ویل ہے اس وجہ سے آپ کی تقدیر یعنی اللہ نے لکھا ہے کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ آپ یہ کرنے والے تھے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے ہاں۔ کہ یہ جو ڈسکشن چل رہا ہے جہاں پہ حضرت آدم کہہ رہے کہ کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے میری تقدیر لکھ دیا تھا مجھے بتاؤ کہ حضرت آدم کے ایکشن پہ موسا کا ملامت کرنا صحیح تھا یا غلط تھا کفر صاحب ہاں، صحیح تھا ہاں لیکن یہاں پہ آدم کیا کہہ رہے آدم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے الٹا کہہ رہے ہیں کیا آپ کے حساب سے کہہ رہے ہیں ہاں وہ میرے الٹا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ نہیں الٹا کہہ رہے ہو آدم الٹا کہہ رہے آپ سیدھا کہہ رہے ہو ایسا کہہ رہے ہو آپ دیکھیے میں سے سیدھا کون کہہ رہا ہے آدم سیدھا کہہ رہے ہیں جو نبی ہے آدم آدم ایز پر آدم نہیں آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تقدیر میں لکھ دیا تھا ٹھیک ہے میں وہ سب نہیں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ سیدھا کہہ رہے ہیں کیا حضرت آدم نے سیدھا کہا ہے صحیح کون کہا ہے حضرت آدم نے یا آپ نے یہ تو اس میں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا نا اس کے لکھا ہے نا کہ حضرت آدم جیت گئے یہ ایک سیکنڈ یہ والی پڑھیے گا میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ایک سیکنڈ یہ پڑھیے گا پہلے کیا لکھا ہوا جامعہ ترمذی 3319 met uh, Verily, the first of what Allah created اور اس قلم سے یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ یہ خلق ایک ایک منٹ منٹ آگے صحیح ہو گیا آگے پڑھ لیتے ہیں سنن ابن ماجہ ٹھیک ٹھیک ہے ہے ہے ہے ہے ہے یہاں پہ یہ یہ یہ بھی بھی بھی صحیح صحیح صحیح کہ نہیں the pain what has passed to the divine decree and each person in facilitating of what has been created to pen create hua aur usko dry kar diya already dried of the pen what has passed the divine decree padhne de i said the messenger of Allah is is one read in that which has already dried of the pen and what has passed of the divine decree or is it in future he said no it is in which he already dried of the pen and what has passed of the divine decree بھی یہی لکھا پہ کیا ہے کہ ایک بندے نے پوچھا کہ کیا میں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہوں اس نے کہا نہیں وہ ڈگری ہے وہ فیوچر کی ڈگری ہے محمد نے ہی no it is that has been dried کہ جو پین کو ڈرائی کرنے سے پہلے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا ہے وہی کرے گا وہ بندہ اور وہ بندہ اسی کے لیے کریٹ ہوا ہے اب یہ سر دیکھیں ملٹیپل حدیثیں ایک نہیں ہے کیونکہ اصل میں انگلش میں ٹرانسلیشن مختلف جگہوں کی مختلف ہے اس لیے میں نے ان اول ما خلق القلم اس کو میں نے سرچ کیا ہے اور یہ ملٹیپل حدیثیں دیکھے گا صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک ہے اب اب اس کو جتنے کو بھی آپ ڈیٹیل میں پڑھنا جائے کوئی مسئلہ نہیں ملٹیپل حدیثیں ہیں آپ نے دو پڑھ لی ہے تیسری پڑھنی ہے وہ بھی پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان پین نے سب کچھ لکھ دیا ہے اور ہاں، آپ پین نے لکھ دیا ہے بات ٹھیک ہے آپ کی اب یہ کیا کہہ رہا ہاں؟ ہوں لیکن I said O messenger of Allah is once dead ایک بندے کا کرنا ان وچ ہی is already dried of the pen کیا وہ ڈرائی آف دا پین میں لکھی گئی ہے what happen to pass in the divine degree اور از اٹ ان فیوچر کیا یہ فیوچر میں آئے گا محمد نے کہا نہیں فیوچر میں نہیں آئے گا اس کے امال سے نہیں آئے گا وہ ڈرائر پین میں پہلے لکھ دیا گیا ہے اور نیچے لاسٹ لائن کیا ہے لاسٹ لائن کیا ہے and each person is facilitated for what has been created for اور وہ بندے کو اس کام کرنے میں لا فیسلٹیٹ کرتا ہے جس کے لیے اسے کریٹ کیا گیا ہے یعنی اگر اسے جہنم کے لیے کریٹ کیا گیا ہے تو اللہ مدد کرے گا اسے برے کام کرنے میں اللہ مدد کرے گا اس کو برے کام کرنے میں قرآن کی آیت ہے سر میں نے آپ کو بتایا نا نو چوبیس میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم نو چوبیس دی تھی نا قرآن کی بھی آیت ہے ہاں۔ کہ ہاں، اللہ جو ہے ہاں، اور حدیث آپ بھیج دیں پلیز ہاں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ ایک انسان اچھا کام کرتا ہے لیکن اس کی قسمت میں جہنم لکھی ہوتی ہے تو موت کے انقریب وہ پھر غلط کام کرنے لگ جاتا ہے جہنم چلا جاتا ہے ہاں یہ پیش کر دو پورا مسئلہ ہی ختم یہ بھی پیش کر دیتے اس سے بڑھ کے کیا ہوگا ایک رخ ہے دوسرا بھی رخ ہے ایسا بتایا گیا ہے کفر بھی تاغوت بھائی آپ کو ایسا بتایا گیا ہے کچھ نہیں ہے میں پڑھ لوں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سچوں کے سچے کو چھوڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے روزی چھوڑتے ہیں اچھا یہاں سے پڑھتے ہیں تم میں سے ایک شخص دوزک والوں کے کام کرتا رہے گا یعنی کہ برے کام کرتا رہے گا اور جب اس کے اور دوزک کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ یا ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت جلا جاتا ہے ختم اچھا۔ اسی طرح اسی طرح ایک شخص پوری زندگی جنت والوں کے کام کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے زکاتے سب کچھ کرتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور دوزک والوں کے کام کر لگتا ہے اور دوزک میں چلا جاتا ہے ختم بخاری امام, ایک منٹ امام بخاری رحمت اللہ کہتے ہیں کہ آدم بن ابی ایاس نے اپنی روایت میں یوں کہا کہ جب ایک ہاتھ ایک ہاتھ کا بالش کی بجائے ہاتھ ہے نا بالش کی بجائے ہاں۔ ہاں۔ <laughs> تمہارے کام کی چیز نہیں ہے حدیث کی شرح مل سکتی ہے سر آپ پڑھ لیجیے کوئی مسئلہ نہیں شرح کے آئیے پڑھ کے آئیے شرح یہاں پہ دیکھیں اگر آپ اوپر سے پڑھیں گے دیکھیں بڑی زبردست گیم ہو جائے گی تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن نطفے کے روز میں رکھا جاتا ہے <laughs> ہنسی والی بات ہے پھر اتنے ہی پھر اتنی ہی دیر میں الکا پھر اتنے ہی عرصے میں مضافہ پھر چار ماہ بعد اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اس کے بارے میں ماں کے پیٹ میں چار باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کی روزی اس کی موت اور پھر وہ بدبخت ہے یا نیک بخت تو بیسیکلی آپ ماں کے پیٹ میں ہی ڈسائڈیڈ ہو گیا ہے پری ڈسائڈیڈ کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا اس کے بعد آپ چاہے ساری عمر اچھے کام کرتے رہو اینڈ میں آپ کی لوچا تل لو گے کہ آپ جنت میں جاؤ جنم میں جاؤ یا اینڈ میں آپ کی لوچا تل لو گے کہ آپ جنت میں جاؤ یہ اتنی سی بات ہے تقدیر ہے یار یہ سب پری ڈیسٹنی میں نے ابھی اپنا ہے ایڈم یہ کیسا خدا اچھا۔ ہے کہ بیچارہ وہ انسان پوری زندگی اچھا کام کر رہا ہے اب جنت اور اس کے بیچ میں صرف اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہیں کتنی جگہ پہ کہتا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا یار وہ ظلم نہیں نا یہی تو یہی تو ڈوگلا پن ہے یہ ڈوگلا پن یہ ہے کہ اللہ نے اللہ نے اس سے سے ایک اللہ نے اس سے ایسا کام کروا لیا نا کہ اس کی تقدیر غالب آ گئی ہے تو اسے کام کروایا نہیں کوئی دنیا کا آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی نے انفلوئنس کیا تھا جو میں کرنے جا رہا تھا پتہ ہی نہیں لگتی یہی تو پرابلم کرتا جو کرتا مجھے ایک بات کوئی بھی شخص یہ ثابت کر دے کہ ہاں فلانے ٹائم مجھے ایک دم کرنٹ سا لگا ایسا وہ دیکھو ناگوسوں سے ایک سنیے ان حدیثوں سے یہی لگ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی لگ رہا ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کوئی انکار نہیں ٹھیک ہے تو کیا میرا یہ ہے کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ میرے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اس میں کہ اس میں یہ والا جزوی شامل ہے کہ ایک آدمی کیا کرنے والا ہے وہ چیز اللہ نے لکھی ہے مطلب میں کیا چوز کروں گا ہاں، لیفٹ لکھ دیا اس نے نہیں تم یہ کرو گے سنو میں نے لکھ دیے اب آپ اب آپ اپنی اپنی جو مرضی کوشت پٹ لیں آپ جاؤ گے اسی رستے پہ کیوں کیونکہ اللہ نے لکھ دیا یہ یہ اس پوائنٹ سے میں آپ کے سہمت ہو گیا اس حدیث کی روح سے اس حدیث کی روشنی میں یہ پوائنٹ نہیں سنیے نا مجھے بات اب اگر اللہ نہ لکھتا اب اگر اللہ نہ لکھتا اب اگر اللہ نہ لکھتا سنیں اگر اللہ نہ لکھتا تو کیا hmm. آپ فلپ آف کوائن ہوتا نا آپ کے پاس بیسیکلی آپ ایک ڈائی رول کرتے ڈائی سے ایک طرح کا تو پروبیبلٹی یہ ہوتی فور بائی ہنڈریڈ کی ٹھیک ہے کہ پچیس پرسینٹ چانس ہوتا آپ کا کہ آپ کسی بھی ایک رستے میں جا سکتے ہیں مگر پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے لہٰذا آپ کے پاس چانس نہیں ہے you have to go to that location chance ختم ہو گیا انڈرسٹینڈنگ میں بیسک یہ فرق ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں ہم قرآن حدیث کے مطابق بول رہے ہیں جو ہم نے ثبوت بھی پیش کیا کفر بھی تاغت صاحب اس کو ویلڈ بنانے کے لیے انہوں نے جو مسئلہ اخذ کیا ہے سمجھا ہے وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے وہ لکھا جو ہم کرنے والے ہیں یعنی ہم کرنے والے ہیں اللہ کو پتا ہے اس وجہ سے لکھا ہے ساحل بھائی میں آپ کو کلیئر کر دوں ہاں۔ ٹھیک ہے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کچھ چیزیں انسان وہ کرتا ہے جو اللہ نے لکھ دی ہیں ٹھیک ہے لیکن میرا دوسرا پوائنٹ یہاں پہ یہ آیا ہے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ وہ لکھتا ہے جو انسان کرنے والا ہے ٹھیک ہے میرے دونوں پوائنٹ اسی لیے میں کہا کمپلیکس ہے میں نے اسی لیے کمپلیکس کہا تھا اب مجھے جو میرا پوائنٹ تھا حدیث سے دکھائے نا اللہ نے سب کچھ لکھ دیا جب کر دیا ہاں میں اسی پہ آ رہا تھا بولنے جی، دیں گے آپ میں کہہ رہا ہوں اب مجھے اپنا جو دوسرا پوائنٹ جو میں بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ لکھ رہا ہے جو میں کرنے والا ہوں تو مجھے اس بارے میں تھوڑا پڑھنا پڑے گا مجھے پڑھ کے مجھے دوبارہ آنے دیں ہاں، میں میں کے جو چیزیں بہت کی رول پلے کرتی ہے اب مجھے اپنے پوائنٹ پہ تھوڑا دیکھنا پڑے گا جو میں بول رہا ہوں وہ ہے بھی کہ نہیں چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تو اکثر آتے رہتے ہیں آپ دیکھیے اور بہترین سی جلیبی لے کے آئیے گا آپ کے اسکالرس نے بہت زبردست جلیبیاں بنائی ہوئی ہیں ٹرسٹ می نہیں نہیں میں جو بھی ہے میں شرح میں پڑھوں گا اور تفسیروں میں پڑھوں گا میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر آپ کی شرح کے اندر بہت زبردست جلیبی ہیں اس کے بارے میں جب آئیں گے نا تو میں آپ کی شرح کے اوپر جرا جب کروں گا نا تو پھر آپ دیکھیے گا بیٹھتی ہے سچائی پہ کہ نہیں بیٹھتی کیونکہ میں نے شرح پڑھی ہوئی ہے نا جب اچھا، میں آپ کی شرح کے اوپر جرا کروں گا نا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ بیٹھتی کہ نہیں بیٹھتی آپ جو میکسیمم ایک حدیث لے کے آئیں گے نا وہ علی ولی ہے کہ علی نے ایک بندے کو کہا کہا ایک اٹھا اٹھا اس اس نے نے لیا دوسرا بھی اٹھا کے دکھا اس نے کہا وہ تو نہیں میں اٹھا سکتا اس نے کہا بس یہی تقدیر ہے بھائی ہیلو سیریسلی لائک میں پر نکلا ہے میں اڑنا شروع کر دوں گا کیا مطلب یہ کیا بکواس ہے کیا تقدیر سمجھائی آپ نے تو بھائی جب آپ شرح پڑھیں گے اور اس میں یہ والی حدیث بھی پڑھیں گے تو ایک دفعہ کھلے دماغ سے سوچیے گا کہ بھائی گریوٹی ہاں۔ ہے اس میں تقدیر کا کوئی تعلق نہیں ہے گریوٹی ہے کہ آپ دونوں پیر نہیں اٹھا ہاں، سکتے ہاں ٹھیک ہے اگریڈ تقدیر آپ کے جو آپ کے جو ارلی اسکالرز ہیں اور جو محمد صاحب کے پاس کے لوگ ہیں سب سے بڑا علی جو علم کا دروازہ ہے اس نے تقدیر کو اس طرح سمجھایا صرف اس نے کہا بس یہی تقدیر ہے کہ تو ایک پیر اٹھا سکتا دوسرا نہیں اٹھا سکتا میں کہا بھائی ہیلو یہ گریوٹی کی وجہ سے نہیں اٹھا سکتے یعنی تقدیر ہے یہ بھی نہیں تو یار کیا کہا جائے پھر تو یہ میں ہاں میں شرح پڑھ لوں ذرا ان حدیثوں کی پھر اس کے بعد پھر آتا ہوں میں تقدیر کے بارے میں زیادہ میں نے پڑھا نہیں تھوڑا بہت پڑھا ضرور سر ٹھیک ہے میں پوری امید کرتا ہوں کہ جب کفر بھی تاغ صاحب اگلی بار آئیں گے تو یہ ایکس مسلم بن کے آئیں گے کیونکہ یہ جو ڈھونڈنے والے وہ نہیں <laughs> ملنے والے بہت شکریہ سلمانی جلیبی صاحب جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ جلیبی کیا بولتے ایڈم بھائی سائل بھائی ہیں ایک نمبر ایک نمبر بھائی ارے میں میں یہ بول رہا تھا کفر بن تعود بھائی کتنا اچھے سے بات کر کے گئے کہ کوئی بات ان کو پتا نہیں تھی تو بولے بھائی میں پڑھ کے آؤں گا اگلی بار آ کے بتاؤں گا یہ بات بہت اچھی لگی مجھے ہاں، وہ ہمیشہ ایسے کرتے ہاں۔ تھے تو ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے دے از অলवेज لائک دیٹ اور اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بھاگ جائیں یعنی اب باس کی طرح جائیں اور بعد میں دوبارہ آئیں نا وہ آتے ہیں سٹڈی کے اور اس وجہ سے مجھے hmm very very good guy نہیں صحیح ہے تمام دنیا کے لوگ ابھی کفر بھائی نے بھی کیا کہ اللہ کے نظیر وہ کیڑے مکوروں سے بھی بدتر ہیں جو مسلمان نہیں تو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کفر بھائی نے دس منٹ میں گیم ختم کر دی تھی اس کی <laughs> منا بھائی کا فون آیا تھا تھوڑا دیر پہلے یہ ٹاپک ہم سوچ رہے تھے آج خالی کر دیا سر ٹاپک ہم نے اتنے مومنوں سے بات چیت کی ہے لے کے آنے کا ہے مشرق کھارے کافر یہ اللہ کے ساحل بھائی دس ہزار یار تمہارا بھائی دس ہزار کا دارو پیے گا دس ہزار ہارنے کے چکر میں <laughs> تمہیں دے گا تو مجھے پیٹریون میں دے دینا دس ہزار اوکے بالکل آ رہی ہے اچھا میں کوئی گھنٹے سے سن رہا ہوں آپ لوگوں کو اور یہ سائل میرے خیال میں مجھے جانتے آپ شاید نہ جانتے اسی کروائی میں آپ کو جانتا ہوں سر ٹینشن نہ لیں آپ حکم کریں اچھا آپ بھی جانتے چلو پھر تو بہت اچھی بات ہے پچھلے ایک گھنٹے سے سن رہا ہوں پہلے آپ لوگ کو ایک کمپلیمنٹ دیتا ہوں بعد میں اس پر بات کریں گے نہیں کمپلیمنٹ نہ دیں آپ سیدھا بات کریں ہاں، نہیں دیتا ہوں نہ دیتا ہوں نہیں چاہیے نا جی۔ نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے میں دیتا ہوں نا نہیں چاہیے نا یار مجھے نہیں کمپلیمنٹ چاہیے آپ سیدھی بات کریں نہیں <laughs> دیکھو نہیں چاہیے سر آپ کا ہاں جی سر آپ بتائیں کہ ہاں۔ اسلام میں دوسرے لوگوں کی اوقات کیا ہے قرآن حدیث کے مطابق دوسرے لوگ کون بت مشرق کافر سب سب کس میں مسلمانوں کے یا اللہ کے نزدیک دوسروں اللہ کے نزدیک سر اور کسی اسلام کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی بات تھوڑی کر رہا ہوں اسلام کی بات کر رہا ہوں اچھا پہلے میں کمپلیمنٹ جو ہے نا ضرور دوں گا تو پھر نہیں نہیں چاہیے نہیں چاہیے کمپلیمنٹ نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں لینا نہیں لینا سچا مسلم جاتے جاتے دینا ہاں۔ پہلے اس کو بتاؤ اچھا چلو جاتے جاتے دے جاؤں گا اچھا تو وہ تو یہی چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ دین کے راستے پہ آ جاؤ ہاں ابھی تو ہم یہ ہاں، ہاں۔ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک اسلام کے نزدیک ہماری کیا اوقات ہے وہ بتائیں آپ اوقات آپ کی کیا ہے اوقات کہ آپ بس بٹکے ہوئے لوگ اور آپ رائے راست پہ آ جائے تو بس یہی اوقات ہے آپ کے اور کیا اوقات ہے اچھا، جی۔ وہ میں نے سن لیا بس جو آپ کہہ رہے تھے نا ابھی وہ سارا آپ غلط کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ اوقات ہے اللہ تعالیٰ جو نام ہمیں پسند نہیں کرتا تو یہ نہیں کرتا وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ سیدھے راستے پہ آ اچھا۔ جاؤ وہ آپ کو اچھا، سیدھا راستہ سچا مسلم بھائی آپ کے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے اللہ کو ماننا سیدھا راستہ ہے ہاں، بالکل اچھا میں اگر آپ کو ابھی بولوں کہ میں اللہ میں مانتا ہوں ٹھیک ہے ہاں، ہاں۔ تو کیا یہ سیدھا راستہ ہے جب آپ مانیں گے مسلمان بن جائیں گے تو سیدھے راستے پہ آ گئے ہو نا نہیں نہیں مسلمان کیوں میں اللہ میں مانوں آپ کو اتنا اتنا کافی نہیں ہے محمد کو ماننا ضروری ہے ہاں, ہاں نا بھائی آپ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا نا مطلب اللہ کے ساتھ محمد کو شرک کرنا ضروری ہے پھر آپ کہتے ہیں کمپلیمنٹ بھی نہ دو تو پھر جو ہے نا پھر تو مجھے جو ہے نا کمپلیمنٹ نہیں چاہیے ہم کو کیا کریں گے دیکھو نیچے کمپلیمنٹ کی ڈیر پڑی ہے ہم کیا کریں گے اس کا آپ اس کو شرک سے کیوں جوڑ رہے ہم کیا اللہ تعالیٰ اور ایک منٹ ایک منٹ ہم اللہ اور محمد کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں ایک ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں بالکل نہیں نہیں ڈالتے صبر اللہ اللہ ہے محمد اس کا رسول ہے اللہ کو اللہ کو ماننا نا میں آپ کو میں سنو میری بات سنو اللہ کو ماننا جی۔ کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے میں اللہ کو اچھا، مانوں نا اچھا۔ آپ پھر بھی مجھے کافر ہی کہو گے لیکن میں محمد والے اللہ کو مانوں گا نا تو ہی آپ مجھے بولو گے کہ ہاں، نہیں یہ بندہ صحیح ہے یہ جینے جی؟ لائق ہے اس پہ یہ یہ یہ یہ واجب القتل کیڑے مکوڑے کی طرح نہیں نہیں ہے اور کسی نے نہیں کہا یہ سر آپ لوگ کے ذہنی پیدا اللہ نہیں نہیں یہ دیکھو قرآن بولتی ہے ایڈم بھائی نے لگا دیا سامنے لگا لو ٹاپک ایڈم بھائی کنٹینیو وہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے سے سن رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نہیں نہیں یہ والی آیت ابھی تک نہیں دکھائی یہ والی آیت میں نے ابھی تک نہیں دکھائی یہ والی نہیں دکھائی تھی ایڈم بھائی نے یہ ابھی ابھی ہاں۔ چلو یہ ابھی دکھا دو ہاں یہ ہندی پڑھیں گے سر کیا ہندی میں کیا لکھا مجھے نظر نہیں آ رہا ہندی میں تین لائنیں ہیں یار اردو میں ایک لائن ہے کیا چکر ہے یار ہندی کی لائن پڑھیے گا کیا یار سلمانی بھائی ہندی مجھ سے نہیں پڑھی جاتی سلمانی بھائی سے پوچھ رہا ہوں واسطو واسطو میں سب سے برے ہاں ہندی میں لکھا ہے واستو میں سب سے برے جیو اللہ کے پاس وہ ہے جو کافر ہو گئے اور اسلام نہیں لائے یہ ایک لائن آگے کا پڑھنے دو یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنے سنگھی کی کی سندھی سندھی پھر پھر وہ پرتیک پر اپنا وچن بھنگ کر دے تو کر دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے یہ کہاں سے لے آئے یہ تو عربی میں آئی نہیں یہ کہاں سے اس نے ایڈ کر دیا یہ اللہ سے یہ کہاں سے لے کے آیا یہ کہاں سے آیا ہے یہ کہاں سے نہیں ہے عربی میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ یقیناً بدترین چپائے ڈنگر ڈنگروں میں بدترین ڈنگر وہ ہیں اللہ کے ہاں، ہاں۔ نزدیک جو کہ جنہوں نے کفر کیا ہاں، تو اتنا ہی کافی ہے نا بس اتنا ہی کافی ملون اور جو بلیو نہیں کرتے یہ یہ باقی کا یہ ہندی میں باقی کا کہاں سے آیا اللہ بتانا بھول گیا تھا ہندی والے نے بتایا یہ مولانا <laughs> عزیز الحق العمری صاحب نے کمپلیٹ کیا اللہ کی ادھوری بات کو ہاں ان کے پاس الگ سے جبرے لائے تھے بھائی یہ بدترین ڈگروں کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے آپ بتائیے کون ہے بدترین یہ جو آپ کو بیٹھ یہی ہو نا اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا بالکل اس میں کوئی شک نہیں جو بندہ بات کرو جو اللہ جو اللہ کو نہیں سمجھ رہے تو وہ ڈنگر ہی ہے نا ڈنگر نہیں ہے بدترین ڈنگر ہے بدترین بدترین بالکل بالکل بدترین ڈنگر بدترین ڈنگر ہے یار کیا کیا اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک اسلام کے نزدیک دوسرے مذاہب کے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں یعنی ڈنگروں سے بھی بدترین ہے صبر کرنا میں آپ سمجھاتا ہوں اوقات آپ اس طرح نہ بولو میں بتاتا ہوں اگر آپ تھوڑا سا عقل کا استعمال کیا کرو اگر ہے تو ٹھیک ہے اللہ کو یہ عقل تو ساری ہے ہاں بالکل اس میں شک نہیں اچھا یہ جو ہوتے ہیں نا ڈنگر جانور جو ہوتے ہاں، ہیں ہاں۔ ان میں یہ عقل ہوتی ہے کہ یہ وہ کوئی چیز ایجاد کرے یا جو ہے نا وہ اللہ کو پہچانے یا وہ کرے یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کس کو یہ جو نا ہو ہو ہو گیا گیا گیا بلی کتا جو بھی ہے قرآن تو کہتا ہے کہ تمام ڈنگر جو اللہ کی بات کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تم نے چرندوں پرندوں کو نہیں دیکھا تم نے جانوروں کو نہیں دیکھا وہ اللہ کی بات کرتے ہیں چرند پرند اور اگر میں اگر میں آپ کو دکھا دوں یہ بھی پڑھ لیتے ان کا رتبا ان آیتوں کی بدولت لیکن وہ تو وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے تو اس کا حال ایسے کتے کا ہے اس پر بوجھ لاد دو تو ہاں پہ اور چھوڑ دو تو یہ ہاں پہ یہ مثال ہے ان کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اب مجھے بتاؤ دنیا میں کون سا کتا ہے جس کے اوپر آپ بوجھ باندھتے گدھے پہ تو بوجھ باندھا جاتا ہے گھوڑے پہ بوجھ باندھا جاتا ہے یار دنیا کا کون سا کتا ہے اللہ کے نزدیک جس پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے مجھے ذرا یہ بتاؤ یہی تو میں بتا رہا ہوں تو بیٹا ہے سائل بیٹا دوسرے بیٹے اور کون سے کتے ہیں لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ کتا کون ہے جس پہ بوجھ ڈالتا ہے اللہ نے کیسے مثال دی ہے اللہ کہتا ہے یہ مثال ہے اس کتے کی جس پہ بوجھ ڈالو تو ہاں پہ چھوڑ دو تو ہاں پہ <laughs> کتے بوجھ کون ڈالتا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ تم کتوں کی بات ہو رہی ہے نا نہیں نہ کتوں کی بات اللہ مثال دے رہے کتوں کی دنیا میں کون سا کون سا کون سا لوگ ہیں جو کتوں پہ بوجھ ڈالتے تھے کیا محمد کتے سے سواری کرتا تھا میں کہہ رہا ہوں تم کتوں سے بدتر نہیں ہو آپ کو نہیں پتا یار وہ ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے ہاں ہاں کتے سے بوجھ کون ڈھوتا ہے گدے سے ڈھوتے ہیں گھوڑے سے ڈھوتے ہیں یعنی اونٹوں سے ڈھوتے ہیں کتے سے کون بوجھ ڈھوتا ہے ہم لوگ میں آپ <laughs> محمد اللہ کی طرح ہی ہے کوئی چلتے ہیں اچھا۔ اچھا ہاں۔ آپ کے ہاں، وجہ سے یہ آیت نازل کی ہاں؟ نازل کیے جب آپ جب آپ دفتر ہو تو اپنا اپنا اپنا جو بریف کیس ہے وہ کتے کے اوپر ڈال کے لے کے جاتے ہو ہاں <laughs> ہاں کیا تو بیسیکلی یہ جو مثال اللہ نے دیا اللہ کو امب کا نہیں پایا تھا اللہ کو کتے کی میڈیکل سائنس کا نہیں پایا تھا جس جس جانور کو سپوزٹلی اللہ نے خود بنایا اللہ کو اس کے بارے میں خود نہیں پایا تھا کہ وہ زبان نکال کے ہانپتا اپنی باڈی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے بوجھ ڈالو تو ہانپے گا بوجھ نہیں ڈالو تو وہ ہانپے گا بھائی کتا ہمیشہ گا کیونکہ اس کو زبان باہر نکال کے اپنی ربوتے باہر نکالنی ہے اور جسم کو ٹھنڈا کرنا ہے تو یہ اچھا۔ کتے کا ہانپنے کو اللہ نے کیسے مثال بنا دی اللہ کو امب کا نہیں پایا تھا کہ جانور بنایا کیسے یہ <coughs> ٹھیک ہے ابھی میری بات سن سن ابھی یہ تیرے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی تو غیر مسلم مسلم بن بن گیا گیا ایکس نہیں ایک بات یہ بھی ہے نا بیچ میں بھائی اللہ تعالیٰ نے مثال او یار آپ کی عقل بڑی ہے نا اللہ تعالیٰ سے آپ کی عقل بڑی ہے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں نا یہاں پہ اور میرے بھائی آپ کی عقل بڑی ہے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں نا یہی بات ہے نا اللہ سے بڑی ہے نا آپ کی عقل یار ساحل بھائی کیا کہہ رہا ہے بچہ پاگل پاگل کیا اللہ کو میڈیکل سائنس کا نہیں پتا تھا ہاں اور پتہ ہے یہی ثابت ہو رہا ہے نا نہیں مجھے آپ تو کہہ رہے نا کہ اس طرح میں لکھا ہے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو نہیں پتا تھا میڈیکل کا تو وہی تو اس پہ آپ پہ بلیف ہے نا کسی نے لکھ دیا اس پہ بلیف ہے اللہ لکھ رہے ہیں اس پہ نہیں ہے بلیف اس میں تو کوئی مطلب سائنس نے پروف کیا ہے کتا پسینہ نہیں لا سکتا وہ زبان سے ہاپتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کر سکے اپنی باڈی کو سائنس نے آپ کو بتا دیا نا تو اللہ فیل ہو گیا سائنس میں وہ بھائی سائنس نے بتا دیا نا اللہ نے بارہویں کی سائنس نہیں پڑھی تھی سائنس کا پروف یہ ہے کہ کتے کے جسم میں پسینہ لانے کی ربوبتوں والے سوراخ نہیں ہوتے یہ تو آپ آپ کہہ رہے ہیں نا جو سنا ہے نے سے لکھے ہوئے پہ آپ یقین کر رہے ہیں آپ لکھے ہوئے کیا جا سکتا ہے یار یہ تو پاگل ہو گیا یہ تو گیا کام سے بڑا افسوس ہوتے آپ مجھے یہ پروف کرو سائنس نے لکھے ہوئے یا پروف کیے ہوئے یہ بتاؤ آپ کہہ رہے نا بھائی ہے یار آپ دیکھو لکھے ہوئے تو اسی پہ آپ یقین کر رہے ہو نا اسی پہ یقین کر رہے ہو ہوئے مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو یار آپ کسی اور طرف نہ جاؤ نا پہلے اس بات پر مجھے سمجھاؤ نا مجھے کنونس کرو نا کنونس کیا کروں بھائی یہ بیسک سائنس ہے جا کے کسی بھی جگہ پہ ریڈ کر لے یار پروون ہے یار وہی تو کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھو پروون تو ہر چیز ہے آپ نیو دہلی میں نہیں گیا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ نیو دہلی ہے یہ پروون ہے ٹھیک ہے <laughs> یار کتنی سٹوپڈ مثال دے رہا ہے <laughs> یار یار پروون نہیں ہے سچا مسلم آپ کا اللہ پروون نہیں ہے یار کیسے نہیں بروت آپ بتا دو نا بتا دو کس طرح ہاں، نہیں پروو کرو پروو کرو نہیں یار پروو نہیں ہے کوئی اللہ کا آپ کا اللہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے <laughs> ثبوت ہے نا کیوں نہیں ہے قرآن آیا ہوئے اتنے پیغمبر آئے ہوئے اتنے جو ہے دنیا جان تواتر سے یہ بات چل رہی ہے سینس کو تو آپ مان رہے جو ایک انسان کہہ رہے ہیں کہاں سے آیا قرآن او بھائی آپ کہہ رہے نا کہ قرآن جو ہے نا پروو نہیں ہے اور سائنسدان نے کہاں سے آیا صبر کر صبر ایک منٹ ہولڈ کر میں بات کرتا ہوں صبر کر یار یار یہ تو comedy nights with Kapil Sharma ہو گیا یار دوبارہ سے یار یہ کیا چکر ہے یار جب میں روزانہ سے بہتر ہے کپل شرما سے بہتر ہے یہ اچھا بات oh, سنو سب ٹیرو نا میرے بیٹو آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کتا ہانپتا کیوں ہے بھائی وہ تو آپ بتا رہے نا مجھے تو نہیں پتا میں نے تو آپ کو کہا تو آپ نے مجھے بتا دیا اور آپ کہہ رہے کہ یہ سائنسدانوں نے لکھا ہوئے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو آپ لکھے ہوئے لکھے ہوئے بھی یقین کہہ رہے ہو نا ارے بھائی میڈیکل سائنس نے پروف کیا ہے نہیں لکھا ہوا پروف کیا وہ پروف مجھے ہمارے مومن بھائی وہ پروف دکھاؤ نا مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ خود اندازہ لگاؤ کہ یہ ہوتے ہیں ہمارے مومن بھائی پروف پہ آپ لوگ کرتے ہو نا ارے ارے سچ والا بھائی کیا نام ہے ان کا سچا ہوں اللہ نے نہ سکتا اس پہ ارے گندا کتے پہ سچا مسلم صاحب پہ کون کون سامان رکھ کے بھگاتی کون بھگاتی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ مجھے ابھی یہی سمجھا رہے تھے نا کہ یہ پروف شدہ بات ہے وہ سامان نہیں چڑھاتی میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ دکھا تو میں بھی مان جاؤں گا اچھا جاتے جاتے کمپلیمنٹ سامان نہیں چڑھتی اچھا بات ہو گئی جہاں ابھی ایک جاتے جاتے compliment compliment compliment compliment compliment یہ دیکھیے دیکھ میں نے میں سرچ کیا وائی ڈو ڈاگس پینٹ اس کو پینٹنگ کہتے ہیں پینٹنگ کا مطلب ہے زبان باہر نکال کے ہاں پنا ٹھیک ہے اسے پینٹنگ کہتے ہیں dogs do not sweat like humans dog جو ہیں کتے جو ہیں وہ انسانوں کی طرح سویٹ نہیں کرتے وہ پسینہ نہیں آتا they pant to keep them self cool if it is very hot outside the dog is dehydrated اب مجھے بتاؤ کتے کو چونکہ پسینہ نہیں آتا زیادہ زبان باہر نکال کے ہانپتا ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کتا کے ہانپنے کی مثال ہے جبکہ ہانپنا اس کی مجبوری ہے کیسے ایک منٹ آپ نے یہ جو ہے نا لکھا ہوا جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا پیر دیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کو آپ مان رہے ہیں نا یہی بات ہے نا بھائی یہ ثابت کیا میڈیکل سائنس نے کدھر لکھ ثابت مجھے ثابت کر کے دکھاؤ نا دکھاؤں گا یار میں تمہیں اب میڈیکل کی رپورٹیں نکال کے دوں کدھر تجربے کی ہیں سارا دکھایا تو تو تو یہی یہی اچھا، تمہارا آپ آپ نے کبھی کتے اچھا، کتے کی کی جو بال ہے ہے اس کو گیلا گیلا دیکھا دیکھا پسینے پسینے سے سے کے لوگ بھرا دیکھا جواب دے رہا ہوں نا خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ ادھر پڑا ہوا دکھا جو ہے نا لکھا ہوا پڑھ کے مجھے ستا دیا کہ اس میں سوراخ نہیں ہوتے اس کے سکن میں یہ ہوتے فلانا ہوتے یہ پروف ہے قرآن لکھا ہوا ہے تو وہ پروف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی چیزیں وہ پروف نہیں ہے لیکن وہ آپ کو سائنسدانوں نے بتا دیا تو وہ پروف ہے یہ کون سی لاجک ہے وہ کون سی لاجک ہے سائنس سائنسدان is accuse to Muhammad and Allah یار آئی ایم امیزڈ پسینہ آتا ہوں کمپلیمنٹ نہیں چاہیے تھینک یو بائے ارے دھوکا ہو گیا بھائی بہت ارے <laughs> ماں قسم ایک بار میں سوچتا ہوں یہ یہ سائنٹسٹ لوگ جھالت کر رہے یار یہ اتنا ریسرچ کرتے مومن لوگ <laughs> تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے یار یہ بی لوجیکل ایک مومن ہے بی لوجیکل آر یو مومن مومن بھی لوجیکل کیسے ہو سکتا بھائی نہیں میرے خیال میں ایک زمانے میں ایک لوجیکل بندہ آیا تھا مومن تھا وہ شاید یہ وہی ہے وہ چھوڑ ہاں، دیا وہ چھوڑ دیا چھوڑ دیا اسلام ایڈم بھائی ہاں، بھائی آپ لوگوں کو بہت بہت بدائی آپ لوگ بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں بس ایک منٹ کا میسج تھا مومن نہیں ہوں ہندو ہوں چلے thank you thank you sir آپ کی بدائیاں آ گئی نہیں میسج چاہیے ایک لاجیکل لاجیکل بھائی چھوڑ دیا اسلام ابھی ان کے وجہ سے ہم اسلام لے کے آنے والے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کیا مطلب ہے اس کا اللہ ایک ہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے یہ کل اللہ کا مطلب نہیں ہے کا مطلب کسی اور کا ارے ہم ہندی لینگویج سے پڑھتے ہیں انڈیا میں نہ رہتے ہیں اس لیے کا مطلب یہ نہیں ہے ارے صحیح میں یار بھائی آیا دوسرے کا مطلب کو پتہ مومن سے ہم کو اردو بھی نہیں آتا عربی بھی نہیں آتا میرے کو مطلب, مطلب ہندی ہندی پڑھنا آتا ہے اور مطلب کہ ہم ہیں مطلب مسلم ہم ہیں مطلب مسلم <laughs> مطلب ہاں، مطلب ہم اسکول میں مطلب جاتے تھے تو ادھر ہندی ہندی مطلب لینگویج چلتا تھا ہندی پڑھتے تھے اچھا ہاں چلے ہندی پڑھ کے بتائیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا کتا ہانپتا ہے کیوں ہانپتا ہے پڑھ کے بتائیں نہیں یہ والا نہیں چاہیے میرے کو میرے کو مطلب کہ تم مانتا ہے مطلب کہ جیسے دوسرے قرآن چاہیے مطلب نہیں دیکھو تو مانگتا ہے آپ کو ہاں، ہاں، کون سا مانگتا ہے دیکھو تم قرآن سے بولو قرآن میں کبھی بدلاؤ نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ قرآن حدیث ہے ارے قرآن ہے تو اس پہ لانت بیچتے ہوئے دیکھ رہے تو یہ حدیث حدیث ہے یہ اس پہ لانت بھیجو ایسی باتیں لکھی ہے اس میں ان لوجیکل باتیں دیکھو یار کچھ چیزوں پتا نہیں ہوتی ہمیں اچھا یہ قرآن ہاں جی۔ نہیں ہے نا یہ قرآن کہو کہ جس نے بھی لکھا ہے پاگل کا بچہ دیکھو ہم جی تم کتے پتہ نہیں ہے کون بھائی جو بھی حدیث ہے یہ کوئی یہ حدیث لکھنے والا بے وقوف ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کتے تو ہاں اوپر لکھا ہے کیا لکھا ہے ہاں ابھی دیکھے ابھی دیکھ نیچے کرو ہم ہندی میں پڑھ رہے ہیں کیا لکھا ہاں، ہندی میں بھی چاہتے تو آیتوں کے دوارا ان کا پد اونچا کر دیتے پرنتو کیا پچھواڑے سے نکلتا ہے ہاں، میں میں کی مایا پڑ گئے اپنی مانوی کرنے لگا تو ان کی دشا ان کتوں کے سامان ہو گئی جسے ہاکو تب بھی جیب نکال ہاپتا رہے چھوڑ دو اور چھوڑ دو جب بھی جیب نکالا ہانپتا ہے ہاں۔ یہی اب یہ جو جیب نکال ہے یہ کیوں ہانپتا لانے کی چیز نہیں ہے تو ہانپنا تو ہے ہی ہے یہ تو انسانوں کو نہ بولا جا رہا ہے انسانوں کو نہ بولا جا رہا ہے لیکن مثال اللہ دے رہا نا کہ مثال ہے ایک کتے کی جو ہانپتا ہے ہر وقت چاہے اس کو بوجھ ڈالو چاہے نہ ڈالو کتا تو بوجھ سہ ہی نہیں سکتا نمبر ایک نمبر دوسری بات کتا جو ہے وہ ہانپے گا ہر وقت اس نے پسینہ لینا ہے اس نے اپنی باڈی کو ٹھنڈا کرنا ہے یہ آپ کے قرآن میں اتنی بے وقوفی کیوں لکھی ہے بھائی کچھ اچھا بات لکھا اس کو تم نہیں دکھاتے ہو بس بے وقوفی مطلب گئی قرآن میں اللہ کے کلام میں ایک بھی غلطی ہوگی تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کو پتا نہیں تھا مطلب۔ ابھی پورا طرح سے پروف تھوڑی ایسے ہے کہ نہیں ہے پوری طرح سے hundred and ten percent medical science نے اس چیز کو پروف کر دیا ہوا دکھا تو ہم کو کہاں سے دنیا گول ہے دنیا گول ہے ہاں دنیا گول ہے مطلب کہ ڈائگونل ہے مطلب اس کا کوئی شیپ نہیں ہے مطلب کہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی شیپ نہیں ہے گول بھی نہیں ہے اوپر سے تھوڑا چپٹا ہے اور کہیں کہیں مطلب کہ جہاں اوشن ہے وہاں دھسا ہوا مطلب کہ اور چلو شکر ہے جی، اللہ تیرا شکر ہے دور سے دیکھے تو اچھا جس طرح یہ پروون فیکٹ ہے اسی طرح یہ بھی پروون فیکٹ ہے کہ کتے کے جسم میں پسینہ آنے کے انزائمز نہیں ہوتے ورنہ کتے کے کے جسم جو بال ہے نا وہ ہر وقت گیلے رہیں گے بیکاز کتے کے اوپر سنگل کوٹ یا ڈبل کوٹ کی فر ہوتی ہے سنگل کوٹ ڈبل کوٹ فر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہانپ ہانپ کے پسینہ نکالنا ہوتا ہے ایک طرح کا اس کی زبان سے ٹھنڈک آتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ایک پروون فیکٹ ہے جیسا دنیا گول ہے یہ بھی ایک پروون فیکٹ ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ اللہ یہ مثال کیسے دے سکتا ہے جبکہ یہ اس کی مجبوری ہے اللہ بے وقوف ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتا کیوں آپتا ہے دیکھو ابھی پورا طرح اس کا پتہ نہیں چلا ہے تم ایک بار سرچ مارو نہیں پتہ لگا ہے <laughs> نہیں ہوتے لانے جی۔ بار گوگل کھولو گوگل میں dogs do not sweat like human کتے انسانوں کی طرح پسینہ نہیں لیتے دے پینٹ پینٹ مینس ہانپنا to keep them self cool تاکہ وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ سکیں تو اس کی مجبوری ہے اللہ کو نہیں پایا تھا اس نے جو جانور بنایا ہے کتا اللہ نے بنایا نا کسی اور نے تو نہیں بنایا ہاں۔ تو پھر یہ اللہ نے ایسی سلی مثال کیوں دی ہے وہ کتا تو مطلب کہ وہ مومن لوگ کو تھوڑی نہ بولا وہ مطلب کہ ان کو بول رہا ہے جیسے کہ جو ہاں، اسلام ہاں، کے مطلب نون نون مسلموں کی کوئی اوقات نہیں ہے کتے سے بھی بری اوقات ہے I understand that's not the point right now Allah نے ایسی سلی مثال کیوں دے دی ٹھیک ہے اب ایک اور چیز سچ مارے گا بولتے ہیں یار یہ بات نہیں ہے بھائی غور سے سنیں آپ کتنی آپ کی عمر کیا ہے میرا ایج ہے 18 19 اٹھارہ یا انیس پتا نہیں بیچ میں کہیں بیچ میں بیچ میں بیچ میں بیچ میں چل رہا ہے ساڑھے اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ ہاں اگر آپ اگر آپ اٹھارہ سال سے بڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے میٹرک شیٹرک آپ نے کر لیا میں ہاں سائنس پڑھا ہاں کیا بایولوجی پڑھا بایولوجی ہاں لائف سائنس پڑھا تھا ٹین میں اس کے بعد تاکہ آپ کی باڈی کو ٹھنڈا کیا جا سکے جب پسینہ آتا ہے تو وہ پانی کے ذرات جب ہوتے ہیں تو ٹھنڈک ملتی ہے آپ کو رائٹ ہاں۔ اوکے اب انسانوں کو سر کے اندر بھی پسینہ آتا ہے تبھی انسانوں کے بال گیلے ہو جاتے ہیں کتوں کے بال آپ نے کبھی گیلے نہیں دیکھے ہوں گے کیونکہ ان کو پسینہ نہیں آتا سو وہ زبان باہر نکال کے ہانپتے ہیں تاکہ ان کی وہاں سے ویپوریشن اور جسم کے اندر جو ہے نا ٹھنڈک جائے ٹھیک ہے یہ ان کی باڈی کریٹ ایسے ہوئی ہوئی ہے ہاں۔ ٹھیک ہے اب اللہ اتنی سلی مثال دے رہا ہے یہاں پہ کہ ان کتوں کی طرح جو ہانپتے اگر ان پہ بوجھ ڈالو تو بھی ہانپتے ہیں بوجھ نہ ڈالو تو بھی ہانپتے ہیں بھائی کتے نے تو ہانپنا ہے اللہ کو پتا نہیں تھا اس نے کیا کریٹ کیا دیکھو بھائی ابھی ہم اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے دیکھ کے بتا رہے ہم تم کو ایک, ایک اور چیز سرچ مار لو بس ایک لاسٹ ہے آپ قرآن کی آیت دے دیں کیا سرچ مارنا گوگل پہ سرچ کرو نا کیا سرچ کرنا ہے M O S T most most کون سا موسٹ سپریڈیڈ ریلیجن نا most decrease most spelling most watch یہ سرچ کرو کرو کرو انڈیا آئے گا most decreases religion in world Christianity جا کے دیکھ لینا اچھا پاکستان میں اتنی پورن کیوں دیکھی جاتی ہے ابھی سرچ مار ابھی سرچ مار most decreases religion in the world اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہاں تو فرق تو پڑتا ہے کیوں کون سا گھٹ رہا ہے کون سا بڑھ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کیوں پتہ چل اچھا کون سا کون سا ریسرچ دیکھے گا تو کون سا ریسرچ کیا ابھی تم سرچ مارو تم گوگل کر رہا ہے ریلیجن گھٹنے پہ میں گوگل میں سب سے زیادہ ابھی کہاں اسلام کا چل رہا ہے اسلام کا تو مطلب کہ کتنا سال پہلے کتنا سارا ریسرچ ہوا سر اور ابھی یہ یہ کیا نا تو کرو global hunger index in India اور پاکستان کا دیکھو ریپ انڈیکس انڈیا اور پاکستان کا دیکھو لیکن سب سے زیادہ ریٹ کس کا چل رہا ہے سب سے زیادہ لوگ اسلام چھوڑ رہے دوست آج کے دور میں تم کون سے پانچ سال پہلے والی رپورٹ بتا رہے ہم کو پانچ سال پہلے والا رپورٹ بتا رہے تو گوگل لیکن بات سنو اس سے فرق کیا پڑتا ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ اسلام صحیح ہے یا غلط ہے اس کے اس کا لوگوں کے اسلام میں آنا یا اسلام سے باہر نکلنے سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیں گے دیکھو تم ڈی دیکھو تیزی سے پھیلنے والی بات پہ تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں نا کہ ایچ آئی وی ایڈس بھی بہت تیزی سے پھیلا کینسر بھی بہت تیزی سے پھیلا کرونا ہاں چلا گیا چلا گیا چلا گیا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے چلا گیا آئے ہائے ہائے لو جی ایک میرا باپ بن کے آیا یہاں پہ ہاں بھائی ہاں بھائی ارے اسکرین فل کرو اسکرین فل کرو اوکے اسکرین فل کر دیا انمیوٹ کرے بھائی ہاں حضرت ایڈم کا باپ میں نے اب اس کا نام ہو گیا محمد کا باپ جی محمد کے باپ بول انمیوٹ کر اپنے آپ کو کر لے بھائی آج کے دن میں ٹائم ویسٹ نہ کر بھائی محمد کے باپ بول بول بول انمیوٹ کر بول کیا بولنے کا انمیوٹ کرنا کیا ہوا کیسے ایڈم بھائی ہاں بول کیا بولنا big fan big fan Adam بھائی بگ فین چل ٹھیک ہے اوکے بھائی اتنا صحیح تھا اوکے جی عبداللہ میرانی صاحب آئے ہیں سر لاسٹ کالر ہیں آپ جی بھائی سلام سلام سر سر آپ نے اسلام چھوڑ نہیں دیا تھا لاسٹ ٹائم نہیں سر ابھی بھی قریب قریب جو ہے ایک ہلکا سا شک و شبہ باقی ہے اڑے میرا بھائی <laughs> چلو کس میں شک شبہ باقی ہے اسلام چھوڑنے میں یا اسلام اپنانے میں اسلام چھوڑنے میں اچھا ابھی بھی باقی ہے ابھی کتے والی اتنی مثال دے رہے باوجود باقی ہے نہیں نہیں بھائی ایسا نہیں وہ <laughs> نہیں نہیں یہ یہ اب میرے لیے مٹیریل ہو گیا ایکچولی کچھ ایک ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ہر بار جیسے میں قریب قریب سوچ لیتا ہوں کہ now I am going to escape out from Islam تو کچھ نہ کچھ ایسا چیزیں ہو جاتی ہیں کہ میرے کو ریکنسیڈر کرنا پڑتا پھر چلو ایسا کرتے ہیں جس دن تو چاہے گا نا جس طرح میں نے فیض کے ساتھ ایک دفعہ کہا تھا کہ آج چھ گھنٹے ہو جائیں یا دس گھنٹے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہم تیسرا بات کریں گے تم ایسا کرو اپنے سارے میکسیمم بہترین جن کا تم پروف کر سکو وہ لے کے آنا کسی دن ٹھیک ہے اور میں آپ کے ساتھ جاؤں گا کوئی اور کسی اور بندے کو نہیں لیں گے آپ میں بیٹھیں گے ٹھیک ہے اور ہم چاہے چھ گھنٹے بیٹھے رہے چاہے دس گھنٹے بیٹھے رہے جب تک آپ کو فل تسلی نہ ہو جائے تب تک ہم اسٹریم بند نہیں کریں گے کیا خیال ہے بھائی میں میرا ایکچولی دیکھیے میرا کوئی نہ تو کوئی اکیڈیمک میرے کو ڈاؤٹس ہیں یا کوئی اس طرح کے ڈاؤٹس ہیں میرے جو ڈاؤٹس ایکچولی جو میرے کو چیزیں پریشان کرتی ہیں وہ جو ایکسپیرینس میرے کو جب میں ایکسپیرینس تو شیطانوں سے ہو سکتے ہیں نا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایکسپیرینس دیکھیں نا آپ کے پاس ایک اب آپ کے پاس ایک سیکنڈری مخلوق تو ہے نا جو روحیں ہیں جو بندے مر جاتے ہیں ان کی روحیں ہیں نا ایکسپیرینس تو آپ کو بہت ساری چیزوں سے مل سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں جو جو ورلڈ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اس ورلڈ کا تعین آپ کے پاس ہر ریلیجن کے اندر ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں نہیں تو جیسے آج جیسے آج جیسے جیسے آپ کئیوں بار ہوا ہے میرے ساتھ جیسے میں نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ that I am going to leave Islam ہے نا شیطان آپ کو اسلام میں رکھنے کے لیے جس طرح محمد کے پاس جس طرح محمد خودکشی کرنے جا رہا تھا تو شیطان نے آگے محمد کو روک دیا چھلانگ مت مارنا اسی طرح آپ کو بھی شیطان جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایکسپیرینس دے دیتا ہے تاکہ آپ اسلام میں رہیں شیطان چاہتا ہے نا کہ آپ اسلام میں رہیں ہاں وہ کچھ فزیکل پرابلمس میرے کو نا ٹریگر ہو جاتی ہیں جو میرے کو پھر واپس وہی تو کہہ رہا نا شیطان آپ کو رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے نا اس میں کیا مسئلہ ہے that's not even a subject matter I am not able to cross that obstacle وہ کیا ہے کہ میں ایک دفعہ کراس کر لیں گے نا ایک دفعہ اسلام کو چھوڑ دیں کہہ دیں چھوڑ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد دو پرابلمز کو کراس کر لیں پھر نہیں آئیں گی شیطان کو بھی بدلا جائے گا میں اب اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا پھر آپ سکون میں بھائی بھائی ایک ایک گھنٹہ بیٹھوں گا میں آپ کے ساتھ only for one hour sir آپ ایک گھنٹہ بیٹھے دس گھنٹہ بیٹھے میں نے تو کہا جب تک بیٹھنا چاہیں جتنے آرگیومنٹ لے کے آنا چاہیں لے آئیے گا اپنے بہترین آرگیومنٹ تو بچے ہی نہیں ہے نا پھر ابھی اسلام کو چھوڑ دینا پھر کس بیس پہ آپ ٹکے ہوئے اب تک اسلام میں یہ بولیے وہ نے بتا دیا نا ایکسپیرینس کی بیس پہ وہ میں نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ بہکا دیتا ہے آپ کو جس طرح محمد کو بہکایا تھا کہ محمد کو اس نے یوز کرنا تھا ابھی اس نے چھلانگ نہیں مارنے دی پہاڑ کی چوٹی سے نہیں نہیں تو نبی ہے ہاں۔ نہیں نہ چھلانگ نہ ماری چھلانگ نہ ماری میں تو کہہ رہا ہوں یہ شیطان کا کام ہے آپ مان نہیں رہے ہیں بھائی شیطان نے آپ کی ماں کو بیمار کر دیا نا آپ کا اللہ اگر اللہ کرتا تو اللہ آپ کو کرتا ہے نا غلطی آپ کر رہے سزا آپ کی ماں کو بھی دے رہا ہے غلطی کرو آپ سزا ملی آپ کی ماں کو یہ کیا اسٹوپیڈیٹی ہے مجھے بتائیں ذرا پہلے یہ اسٹوپیڈیٹی سمجھا دیں آپ نے کس طریقے سے اس کو سمجھ لیا کہ میری غلطی کی سزا ماں کو ملے گی کیا یار سلی قسم کا تمہارا اللہ ہے پھر اس کا مطلب ہے بھائی ایکچولی ایسا کچھ ہوتا تو بھائی پھر وہ اپن جو اپنا جو پرسپشن بنتا ہے وہ ایسے ہی نیگیٹو ہی بنتا ہے اپن شپن کو چھوڑے نا میں سمپل سا سوال کر رہا ہوں دیکھیں لوجیکلی دیکھیں اس بات کو غلطی آپ کرنے لگے ہیں نا بقول آپ کے غلطی ہے اسلام کو چھوڑنا سزا آپ کو ملنی جی۔ چاہیے ہارٹ اٹیک آپ کو ہونا چاہیے ماں کو کیوں آ رہا ہے سپوزٹلی بیمار آپ کو ہونا چاہیے ماں کو کیوں ہو رہا ہے یہ تو سوچنے والی بات ہے نا خود سوچیں تو آپ آپ آپ نے جب اسلام کو ترک کیا تو you must also face some such problems nothing I face the stupidity کہ یار کیا سٹوپیڈٹی ہے یہ میں تو رویا اس وجہ سے رویا کہ میری جو عادتیں ہیں وہ چھوٹ گئیں کہ صبح صبح اٹھ کے وضو غسل کرتا تھا غسل چھوڑ دیا میں نے غسل نہیں کیا مجھے فیر ہونا شروع یار کیا کیا میں نے یہ آج میں غسل نہیں کیا وضو نہیں کیا نماز نہیں پڑھی مجھے فیلنگ یہ آ رہی تھی یار میں نماز ریچول نہیں کیا میں میں گاڑی میں بیٹھا میں نے گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے نا سبحان اللہ جی، میں نہیں پڑھا تو مجھے مجھے فیل ہوا میری مسنگ ہے پھر میں نے کہا نہیں پڑھنا ہو جاتا ایکسیڈنٹ تو ہو جائے بڑے پانڈے میں نہیں پڑھنا ٹھیک ہے تو میں نہیں پڑھا نہیں ہوا کچھ بھائی at the end of the day بھائی غلطی اگر آپ کر رہے ہیں سزا آپ کو ملنی چاہیے نا اور سیکنڈلی ایکسیڈنٹ کبھی بھی ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے آپ کا accident does not matter cause incidence happen in this world ماں کا بیمار ہونے کا آپ کے اسلام چھوڑنے سے کیا تعلق ہے دیٹ از ٹوپریٹی غلطی آپ کی لیٹ سے غلطی ہے اسلام چھوڑنا غلطی آپ کی سزا ماں کو کی ملے گی ماں نے کیا غلطی کی ہے ہو سکتا ہے میرا پرسپشن غلط ہے وہ سو اس لیے دو جمع دو ملانے کی کوشش نہ کریں دیکھیں کہ اسلام میں کوئی حقیقت ہے اگر نہیں ہے چھوڑیں اور اگر حقیقت ہے کوئی آپ کے مطابق تو آ کے میں سے بات کریں لیٹ سی کہ وہ آخری حقیقتیں ہم ایک ہی دفعہ میں ختم کر لیں گے ٹھیک ہے نا اتنی دفعہ ہمارے پاس آیا ہے اتنی دفعہ گپ شپ لگائی ہے اب میرا خیال میں فائنل جی۔ چیپٹر آنا چاہیے نیکسٹ سیٹرڈے کو نا آپ فل تیاری کر کے آئیں اور جس طرح فیض بھائی کے ساتھ ہم نے فائنل چیپٹر کیا تھا آپ کے ساتھ بھی فائنل چیپٹر کریں گے ٹھیک ہے میں جی، چاہتا ہوں جی، کہ اب آپ اس کے بعد نیکسٹ سیٹرڈے کے بعد آپ آئیں ہماری اسٹریم میں تو آپ ایکس مسلم لکھ کے آئیں چلیے چلیے چلیے ٹھیک ہے فیس بھی ایسی باتوں پہ رکا ہوا تھا فیس بھی ایسی باتوں پہ اٹکا ہوا تھا ہاں۔ چار گھنٹے کی گپ شپ ہوئی تھی فیض کے ساتھ آخری جی۔ میں چاہوں گا کہ ایک بار میں آپ سے قریب جو let's talk for about only one hour اور ٹو آور میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا لائیو میں کہ آف لائیو بھائی ادر دین دس اسٹریم تو پھر آپ میری ڈسکاؤنٹ پہ جڑ جائیں وہاں پہ جو بھی میرا موڈریٹر جی، جی۔ ہوگا اسے کہنا کہ ایڈم نے مجھے اسپیشلی کہا تھا آج کی سیٹرڈے والی اسٹریم میں تو میں اس لیے جڑا ہوں وہ آپ کو ایڈ کر کے تو مجھے بتا دیں گے ٹھیک ہے میرے ڈسکارڈ کا لنک میرے اس میں لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہاں ہاں وہ مجھے معلوم ہے ٹھیک ہے آپ آف لائن آ کے بات کر لیجیے گا سر ٹھیک ٹھیک بھائی میں ایک بار آپ سے بات کرتا ہوں آف لائن ٹھیک ہے sir okay sir okay sir thank you okay thank وہ کوئی بھائی بول رہے ہیں واٹس رانگ وتھ اسٹریم بھائی انہوں نے کوئی پرسنل اس طریقے سے بات کرنی ہوگی جو اسٹریم میں نہیں جاتے بھائی ایک مسلمان کا اسلام چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس کے بعد کچھ پرسنل باتیں اس نے کرنی ہوں گی جو اسٹریم میں نہیں کرنا چاہتا تو that set does not matter تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریم میں کیوں نہیں بھائی ہاں، بھائی یہ تھوڑی سی سپر چیٹس لے لیں کافی پڑی ہوئی ہیں سلمانی بھائی میرا ہیلپ کریں گے آپ سپر چیٹس لینے میں ہاں, ہاں، چلو ہاں یار میں منا بھائی کو لے لو تم میں بھی ہوں میں فون پہ ہوں نا اس کے لیے چلیں پڑھ لیتے ہنگر انڈیکس کی بات کر رہے سر آپ ہی پڑھیں سر یہ دیکھ رہے ہندی والے سپر چیٹس پڑھ لے کوئی ہاں میں میں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں ہنگر انڈیکس کی بات کر رہا گدا دو ہزار بیس اکیس میں ایئر لائنز بند ہے کرونا سے یوروپ کی کسی لوکل آرگنائزیشن نے فزیکل سروے کسی کیسے کیا ہاں کیسے کیا فیک سروے فیک سروے نمی کافی نمی کافی سائنا سائنا جی نے سپر چیٹ وغیرہ لکھتا ہے سب سے گیان لو کراس چیک کر لو اسے ہی 2022 پلیز سب لوگ سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور جنہوں نے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر لا کے آ سکے سر ہمیں ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کا مارک اچیو کرنا ہے thank you thank you Vishal بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے یاد کرایا ہمیں ہی از ناٹ سچ اے مومن ہی از ٹاٹا مومن میں ٹاٹا بولوں گا اس کو اوکے ہاں تو پھلے صحیح والا سچا مسلم اب آپ بھی کول ہو جائیے تھینک یو روحان دوسرے والا اور آسک ہم اف ہز کتا has a second has a سونڈ ہاتھی والی سون سون وہ بیٹھ جا اپرو ہو جائے گا جو ہے نا وہ ہمارے گندے گندے لوگ سب ہمارے کان خراب کر رہے ہیں سب اس کی اور مت اٹھاؤ ایڈم بھائی یہ فنشڈ ہے ریسیڈنٹ ایویل بولتے ہیں ہاں وہ بھائی کافی دیر پہلے ہی فنش ہو گیا تھا لیکن چلو کوئی بات نہیں دس از فار سچا مومن یہ بھدیف یہ ایجنٹ یہ ایجنٹ یہ ایجنٹ کو ہم کا پتہ نہیں ہے انگلش میں بولا بھائی ایجنٹ <laughs> ایجنٹ آگے بڑھیں سر ایجنٹ <laughs> پھر اللہ اور محمد ایک برابر ہے ہاں یہ اس نے بول دیا تھا جی بول رہے تھینک یو سر یار یہ کیا نام ہے یار بیل کا جہادی جہادی جہادی اومکار جی آئے ہیں یو کی نوٹ ول انلیس ہاں بالکل بالکل بنا دیا کو سبحان اللہ اچھا جی or any belief. Not should matter to him ہم یہی چاہتے ہیں کافی اچھی وہ ریسرچ کر رہے ہیں دیکھیں لو یو لالا جی اینڈ ساحل بھائی چودہ سو سالوں سے سالوں سے بوڈی والے نے فیک آئی ڈی چلا رکھی ہے ارے بھائی وہ گاؤں نہیں کیا پونا کے پاس بھوسڑی گاؤں اپنا آگے بڑھے سر پلیز کنٹینیو ساحل چاچو جی ساحل چاچو جی ایڈم چاچو جی مومنوں کی سلوار کو اتنا برے تر طریقے سے پھاڑ دیتے ہیں اس کو واپس سلوانا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے مومنس نہیں آتے بات یہ اگر ایک ایک بندہ اتنے آرام سے شلوار اتار کے رکھ دے تو پھر ایسے دین کا کیا مسئلہ آگے چلتے سر راجیش سولنکی جی بول رہے ہیں میرا برین ایکسپائر ہو گیا مومنوں کی جلیبیاں سن سن کے بک شمش المعروف ٹاکنگ اسلامک بٹ بڈن سو رائٹر پلیز یو یار اصل میں نا جو آپ کی جو جادو ہے نا وہ بھی قرآن میں فرشتوں نے آ کے دیا تھا انسانوں کو جادو کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے ٹھیک ہے اور پھر جادو کو برا بھی کہا گیا حالانکہ فرشتوں نے آگے دیا شیطانوں نے نہیں دیا فرشتوں نے دیا تو کیا فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کام کر رہے تھے اگر اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کر رہے تھے تو فرشتوں نے آگے جادو دیا کیوں نمبر ایک نمبر دوسری بات یس اسلام میں there are two types of magic ایک کالا جادو کہلاتا ہے اور ایک سفید کہلاتا ہے سفید جادو برا نہیں سمجھا جاتا کچھ سیکٹس آف اسلام کے اندر ہر سیکٹ میں نہیں کچھ سیکٹ ہیں آپ کے ایسے جو سمپل کہتے ہیں جادو چاہے کالا ہو چٹا ہو ڈز ناٹ میٹر بلکہ چٹا جادو ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر ایک کمپلیٹ تھیوری ہے سیفلی بولتے ہیں ایک کو ایک کو سیفلی عمل بولتے ہیں نا ہاں، تو اس کے اوپر سر کمپلیٹ ایک سائنس ہے ان اٹ سیلف اور yes there are multiple books جو کہ لکھی ہوئی ہیں اس چیز کے اوپر اور اس کو اکلٹ پریکٹس بھی کہا جاتا ہے اور یس اس کے اوپر ملٹیپل کتابیں ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کی ارلی uh, اسکالرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی uh, احروف اور کرا ہے قرآن کی یہ جادو ہے دس از میجک میں آپ کو دکھاؤں گا برٹانیہ کے اندر جو قرآن کی ٹرانسلیشن کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا there are are so many things اس کے بارے میں یعنی یہ ایک چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے it's not a very small subject تو یہ ایک کمپلیٹ سبجیکٹ سیلف اور میری بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہے اس کے اوپر کہ میں اس کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیل میں بولوں لیکن جو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتایا تو ونس اگین یہ جنیرک رول نہیں ہے کہ جادو غلط ہے مینگو میرے بردو جولی میری یا محمد واٹ اباؤٹ دس مینگو جولی میری یا محمد تیرے در سے نہ جاؤں گا کیا ووڈ والے اور گڈ ورک تھینک یو جی بہت بہت دھنیہ واد شکریہ ارے احمد صاحب احمد صلاح الدین صاحب ہاں یہ اس دن بھی ساحل بھائی کس ٹیم پہ بھی بھیجے تھے امام البنی and the secret behind sound sir thank you sir بہترین یس امام البنی بہت بہت شکریہ سر سواگت ہے آپ کا ایکس مسلم کمیونٹی میں ایرم speaker please show O G nature to جہادی what is O G O G کیا یار اوریجنل اوریجنل اوکے اوریجنل جی okay sir thank you thanks ex Muslim social site پر حدیث قرآن کوٹ کر کے جب بات کرتا ہوں تو مومن کے پاس جواب نہیں ہوتے موسٹلی گالی دیتے ہیں پر تین چار نے ایکسپٹ بھی کیا ہے کریں گے کریں گے کریں گے ان کے ابو نے تو ان کے بچے کریں گے exactly very well said people this is not entertainment channel بہت بہت شکریہ آپ کا ہردر سنگھ سر یہ آپ پڑھیں گے موٹا پیگ پیگ لگا لگ گئے سی پنجابی میں یار موٹا پیگ لگ گئے سی مت میں نہیں پڑھ سکتا too many Mormons join your stream, but most Most of of them them know know they They they can't defend Islam. Islam. don't even about true are are here to be educated educated. silently. And getting to educate moments یہی تو میرا پرپس ہے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے جو ان کے ملاز نہیں دکھاتے اس کے بارے میں کفر پرو میکس پلس کہتے ہیں my first super chat for my hero Adam big salute thank you کفر پرو میکس بہت بہت دھنیہ واد شکریہ اجمیر شریف کی ہاں بدھ پرستی بدھ پرستی کو بدھ پرستی کچھ نہیں بولتے کچھ نہیں بولتے ہاں اجمیر شریف ایک درگاہ ہے ہاں اس کو پرستی بول رہے ہو سر بالکل اوپینین بائر ہاں، ہاں، یہ لکھتے ہیں بھائی بت پرستی کی یا تو ہاں بت پرستی کیا تو پرابلم کس کو ہے یہ ہے ہماری مرضی ہے وہ تو who the hell are you تم لوگ کیا کرنے کرنا او کرو ہم میں کیا کرنا ہے وہ کرتا کرتا اوکے تھینک یو اپینین بائر جی پلیز کنٹینیو سر دوبارہ آئے لالا جی ایک سٹریم کریں کالا جادو روڑی جادو اوکے سر پلیز کنٹینیو کیوں پھنسوائیں گے یار میری اس پہ ریسرچ نہیں ہے اتنی ہیومن بینگ کہتے ہیں ایڈم بھائی آپ نفیس جیسے ٹیررسٹ کو کیوں منہ دیتے ہو دکھاتے ہو <laughs> منہ لگاتے ہو موقع دیتے ہیں سر وہ دینا ضروری ہے نا سر محمد محمد جتنا ٹیررسٹ تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا تو جب محمد جتنا ٹیررسٹ کوئی نہیں ہے تو پھر نفیس کو بھی ٹائم دے دیں گے sir Adam sir some powers may delete every video of you from internet you should record in cloud divine please میری ویڈیوز کو لے اس کی شارٹ کلپس بنائے اور ڈال دیں جگہ جگہ جہاں جہاں ڈالنا میں نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا اور اسی نہیں روکا کہ اگر رک گیا کام تو کتنے چینل سے ریموو کریں گے so please as much as possible اور پلس یہ تمام اسٹریمس میں نے سیو کی ہوئی اپنے پاس تو so, میرے پاس ڈرائیو میں سیو بھی ہیں فائیو ٹائپس کے کفارس پلس اینیملس کو قتل کی سنت ہے سب کو قتل کر کی سنت سر اینیملس کو تو نہیں کفارس کو اینیمل کو تو کھانے کے لیے کفار کو ویسے ہی سر پڑھے سر منا بھائی آڈم سیکر انڈیا والا نفیسہ جھک کے سلام کرے گا اور اگربتی لے گا آر ڈی جی بولتے ہیں یہ نفیس جان وک بنے گا پینسل سے چھو پینسل سے چھو چومو بولنا چاہتا ہوں انڈین بابو بولتے ہیں ایڈم بھائی سائل بھائی اور پوری ٹیم کو لو یو بہترین سے تھینک یو لو یو تم لوگ تو یہودی تو کنورژن بھی نہیں کرتے ہیں تم لوگ تو یو... کسی بھی یہودی سے پوچھ لو کیا میں جوش بن سکتا ہوں وہ کہے گا نہیں وہ لوگ تو کنورٹ بھی نہیں کرتے ہیں بھائی کیا بچے والی باتیں کر رہے ہو تم لوگ ایسی تم مسلمان تم مسلمان ہی نہیں ہو تم مسلمانوں کے آرٹیکل پڑھ کے کیوں لکھ دیتے ایسی چیزیں جبکہ تم لوگوں کو اگر تم لوگوں نے ایسے کرنا ہے تو پھر ہاں تمہاری اپنی آئیڈیالوجی کو پھر مسلمانوں والی آئیڈیالوجی سے پڑھیں گے پھر بات کرتے ہو یار اپنا دماغ کا ڈھکن کھولو اور آج ہی میری وائف آئی ہے بیچ میں سر اب آپ نہیں بن سکتی میری ایو سوری وہ میری وائف نے تو ویسے مجھے بھی پتا نہیں لگا تھا میں کب میرڈ ہوا لیکن بہرحال آج پتہ لگ گیا ایڈم بھائی ولیمے کی مٹھائی میں کاجو کتلی لے لینا ارے بھائی پہلے نکاح تو کر لوں مجھے تو پتا نہیں لگا کب میرا نکاح بھی ہو گیا جو میری بیوی آئی تھی آج یہاں پہ یار تمہیں پتا جلیبی بھائی میری بیوی آئی تھی آج یہاں پہ سپر چڑھ دی ہے نہیں نہیں نہیں پتا بھائی Adam Seeker Adam Seeker wife نے ابے برات میں انجوائے نہیں کی ولیمے کی مٹھائی کیسے دے دوں <laughs> نہیں بھائی ایڈم بھائی یار یہ بات تو غلط ہے پارٹی تو دینی چاہیے آپ نے شادی بھی کر لی ہے بتایا نہیں ارے بھائی ولیمہ جائز نہیں ہے جب تک بلی نہ مرے <laughs> میں مار دیتا ہوں ارے تو مارے گا تو تو ولیمہ کرے گا بھائی <laughs> ارے سوری سوری میں اب بھی سمجھا بلی مارنے کا مطلب سوری سوری وہ کاجو کتلی لے رہے ہیں ارے بھائی میرے ابھی وہ میری بیوی میرے تک نہیں پہنچی ہے کاجو کتلی کیسے کھلا دوں تمہیں <laughs> ارے ہاں جی محمد ہاں، کا باپ ایڈم سیکر بولتے don't join time of streamed panelist is very important for humanity thank you so much Rohan دوسرے والا ہے ارے یہ عبید تو وہی ہے جس کے جس نے کل الٹا تیر لگا لیا تھا <laughs> کوئی اور کم بول لے لیا ساحل بھائی آج وہ سن کے اتنا ہنس رہے تھے نا باپ رے باپ کے چکر میں میرا فون ٹوٹ گیا ہے ٹھیک ہے بتاؤں گا بعد میں آپ کو back stage okay okay okay ہاں جی حضرت Muhammad okay sir thank you حضرت Muhammad keep going Ubaid you will be ex Muslim soon but sen sense کیا ہے یار یہ کینیڈین ٹین ڈالر جی sir but sense sense sense نا میک سینس ایڈم آپ کے ساتھ عائشہ والا پرینک تو نہیں ہوگا نہیں یار عائشہ والا کیا پرینک ہونا ہے سر عائشہ کے پاس تو محمد چلا گیا میرے پاس تو آئی نہیں میری بیوی یہ سیکولر ہندو تو آدھا شریا شریا بھی چاہیے ہوں گے گڈ بن چاہیے ہوگا ساحل بھائی اب تو سورہ بکرا کی دو دو سو تیئیس بتا دو یار اس میں کیوں کیا ٹینشن کیا ہے دو دو سو تیئیس میں ارے یار ارے وہ لاسٹ ٹیم میں آپ نے دکھایا تھا نا میرے چینل پر اچھا اوکے ارے یار یہ تو پھر کھیتی والی آیت ہے نا ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی کھیتی والی آیت چلائیں گے کسی دن ایرم ڈیڈ نبی ever have a Muslim friend non Muslim friend بھائی سارے نان مسلم ہی تھے اس کے فرینڈ پھر اسلام آ گیا پہلے نان مسلم فرینڈ اوکے تھے بعد میں نان مسلم فرینڈ بین ہوئے نا شروع میں تو سارے نوفل فرینڈ ہو گئے تھے وہ تھا نا ورکا بن نوفل وہ تو بعد میں بھی نان نہیں تھا سارے کے سارے سارے کے سارے سر شروع میں سارے بیوی تک نان مسلم تھی ورکا بن نوفل نے لیکن آخر تک ایمان تھوڑی لایا تھا اس نے ہاں مر گیا تھا نا مرچی بھائی کو مرچی لگی کب لگی اوکے سر پڑھیے گا ایڈم بھائی ہماری ہماری ہم نے جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتے کہ انہوں نے کیا آبزرو کیا ہے ہاں وہ آپ ٹیکس بھیج دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے نا اس وجہ سے بہت سائڈ جی تھینک یو روہن سنگھ بولتے مطلب ابھی وہ کیا بولتے سے لیا اچھے سے لیا اچھے سے لیا جو بھی لیا اچھے سے لیا گڈ گڈ گڈ ناٹ حضرت محمد محمد بہت شکریہ ساحل ملی کسی یہ ساحل ملے کیسے یہ اسٹوری بھی بتا دو بتاؤ یار ایک دن میں شادی پہ جا رہا تھا تو ساحل آ گیا ہم دونوں ایک شادی پہ ملے اور وہ شادی وہ شادی بھائی بینڈ بجا رہے تھے تمہاری شادی تھی ہے تو آپ ہاں، ہاں، میری شادی میں ملے تھے اور منا بھائی شادی کا بینڈ بجوا ہاں، رہا تھا خود کا بینڈ بجا رہا تھا <laughs> دیکھ نہیں رہا ایڈم بھائی اب دیکھ گیا انڈیویجلس ریلیجیس اور نان ریلیجیئس سر سیکولرس کی بات نہیں کر رہا میں اسلام اور جو کہتے ہیں اللہ رامو ایکو نام میں ان کی بات کر رہا ہوں سیکولرس کی پیس اینڈ بلسنگ سائڈ جی بہت بہت شکریہ ہندی آیا ہندی کون پڑے گا ہمارے منا بھائی منا بھائی ہندی پڑے ستیش دیش پانڈے بولتے ہیں آدم ایڈم بھائی آج تک ہندو سماج میں یہی دھارنا تھی کہ جیسے ہمارے لیے بھگوان رام اور کرشنا ہے ویسے ہی مسلمانوں کے لیے ان کے اللہ ہے بہت لوگوں کی آنکھیں کھلی ہے ایک صلاح آپ کو دوں گا شان سیم رکھے آپ کا گیان گہرا ہے آپ کا نالج بہت ڈیپ ہے سر بہت بہت شکریہ سر اصل میں جب لوگ آ کے نا سیدھی سیدھی جھوٹ بولتے ہیں نا تب مجھے تب چڑھتی ہے جب بندہ سچ سچی بات کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کچھ لوگ اتنا زبردست جھوٹ مارتے ہیں نا کہ مجھے تب چڑھ جاتی ہے بلا بجا کی مگر بہت بہت شکریہ سر آپ کا پیا جی آئی ہیں آج آئے گا اوٹ پہاڑ کے نیچے فار سیکولر اونلی سورہ بکرا دو دو سو تینتیس کو کھول کر بتائیں یار کس دن بتایا تھا میں نے یار کافی اس کی چیزیں بتائی تھی کسی نہ کسی اسٹریم پہ میں نے بولا تھا یار آپ کو پتا ہے اب اپنے چینل میں یار جب وہ آئے گا ٹاپک کوئی ایسا تو کریں گے نا یار ہوا میں تو نہیں نہ کر دیں گے کوئی ٹاپک آئے کوئی سوال آئے منا بھائی کی اسٹریم میں بتایا تھا میرے خیال سے لاسٹ ہاں۔ ٹائم تم نے ہاں تو منا بھائی کی اسٹریم میں بڑا کھول کھول کے کچھ ٹاپک بتائے تھے اور میں نے ایک بار پہلے بھی کیا ہے عورتوں کی اوقات پارٹ ٹو کے اندر کیا ہوا ہے میں دیکھتا ہوں اگر وہ پرائیویٹ نہیں ہے کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز اپنی پرائیویٹ کر دی تھی جب مجھے اسٹرائکس آئی تھیں میں دیکھتا ہوں ایڈم کو سننے کے بعد کوئی سیکولر رہ ہی نہیں سکتا بہت بہت شکریہ سر دھنیہ واد آپ کا یہ سر منا بھائی پورکی مومن صاحب بولتے ہیں اسلام میں اتنے لوپ ہول ہے کہ ایک عام آدمی بھی ذاکر نالائک کی ام ایڈم تو ویسے بھی تم مومنوں کے ابا ہے اسلام میں ایک بھی ایسی بات نہیں جو سب انسان کے لیے ہو بہت بہت شکریہ سر بہترین بولا آپ نے اور آرٹیکلیٹ جی بولتے ہیں tolerance is stupid way of dealing with totalitarians ideology fight fire with fire جتنا ایکسپٹ کرو گے اتنا ہی پھیلے گا سر درست فرما رہے ہیں سر آپ بھی آرٹیکلیٹ جی بہت بہت شکریہ سل جائے تھینک یو اتنا اتنا ایڈم ببو جی اتنا پھاڑو کہ دوبارہ سل جائے میرا جس کا میں پھاڑتا ہوں اس کا سلتا نہیں ہے پھر سلے اتنا زیادہ اتنا زیادہ مت پھاڑو اس لیے بول رہا ہوں رام کپل جی اتنا زیادہ مت پھاڑو رام کپل کا تھینک یو جی بہت بہت شکریہ آئی ایم گروڈ لالا جی I secular Hindu in my family when it comes to the spend, uh, spending time together we are secular and when it's time to marrying we are hindus <laughs> game ہے کہ بڑا چلاک بندہ تھا بہت چلاک بندہ تھا وہ بڑی گیم ڈالی ہے ساحل ہاں احمد جی کہہ رہے ہیں ملے یافور کی ڈیتھ اینیورسری میں <laughs> نہیں نہیں صحیح ادھر ہی ملے سارے مومن پہلے جہنم جائیں گے وہ حدیث نمبر یار حدیث نمبر قرآن ہے سورت نمبر کی آیت نمبر اکہتر بہتر ہے ٹھیک ہے سورہ انیس کی آیت نمبر اکہتر بہتر ہے یا ستر اکہتر بہتر ہے دیکھ لینا ہر کوئی جنم میں جائے گا پھر اللہ نکالے گا جس پہ رحم کرے گا سارے مومن پہلے جنم میں سڑے گی تھینک یو سر آپ سب لوگوں کا جنہوں نے سپر چیٹس دیے بہت بہت شکریہ اور اگر کوئی منتھلی سبسکرپشن کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے پیٹریون پہ جڑ سکتا ہے پیٹریون کا لنک ڈسکرپشن میں ہے Patreon Patreon slash Adam Seeker تو جو جو وہاں پہ جانا چاہے میں تمام اپنے والے بھائیوں دوستوں درشکوں کو تھینک یو بولنا چاہتا ہوں جو لوگ وہاں پہ جڑے ہوئے ہیں وہ بغیر اپنے آپ کی شناخت دیے وہاں پہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں میرا بہت بہت دھنیہ واد ان سب سب کے لیے بہت بہت شکریہ شش کی برتھ ڈے ہے جی آج happy birthday to you happy birthday میری Sush happy birthday dear Sush happy birthday to you صحیح گاتے یار ایڈم بھائی تم کچھ کچھ گانے سر سوش کے لیے گانا نکلے گا اور صحیح نہیں نکلے گا کیسے ہو سکتا ہے سر خود سوچیں ہماری سوش کے لیے Sush will be so proud of you Sush کے لیے بھی گانا گائیں اور صحیح نہ گائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے سر خود سوچیں آپ اپنی تو شش ہو گئی ہے سش کی وجہ سے آئے آئے آئے. کیوں سر ایک تو آتی نہیں آتی نہیں پتا نہیں یار کیوں نہیں آتی ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں سر اگلا سپر چیٹ لے لیں یہ پنجابی میں ایڈم ناک چھید ایڈم نہ چھیڑ ملنگا نو بہت بہت دھنیہ واد سر صحیح بولا آپ نے اور ساحل سر یہ وقف بورڈ نے بھی پریشان کر رکھا ہے ساحل سر اس کا جواب آپ دیں گے سر یار کیا ہو گیا نامی کافی صاحب مجھے تو پتا نہیں ہے کیا سین چالو ہے وقف وہ کوئی بھی جگہ پہ یہ وگ بورڈ یہ مار دیتا ہے نا پلیم مار دیتا وہ بولتے ہوئے گے وہ باپ کا مال سمجھ گیا باپ کا مال سمجھ گئے اللہ کی جگہ land of Allah land of Allah لو جی سٹریم کو بند کرتے ہیں دو بھائی ہیں ان کو لے لیتے ہیں امجد صاحب کچھ بولنا اگر چاہتے ہیں امجد صاحب آپ مسلمان تو نہیں ہیں میرے خیال میں نہیں سر میں میں وہی لڑکا ہوں جس کی ممی اور پاپا سر اب آپ دوبارہ کیوں آئے ہیں سر آپ سے گپ شپ تو ہو گئی تھی میرے بھائی سر <laughs> پتہ لگ گیا اچھا جی جاتے جاتے ہمارے سید چچا سے بات کر لیں کافی دیر سے جڑے ہوئے چار گھنٹے سے سن رہے ہیں پیچھے حدیث ان سے یس تو اچھی حدیث وہ اس کی اس کی دادی کچھ جو ہے سو پارسی تھی مگر اس کی اماں جو ہے سو مسلمان ہو گئی تھی اور جو ہے سو انہیں بھی مسلمان ہی تھی سمجھو کس کی بات کر رہے چیچا ہم سے بات کر رہے ہو کسی اور سے اب آپ کیا بول سکتے ہیں وہ ایسا بولی ہے اس کی اماں جو ہے سو مسلمان تھی اس کا باپ جو ہے سو اس کا اس کا باپ جو ہے سو مسلمان کس کی اما کس کی اماں سو پرشین تھی کس کی اما سو تھی تو مگر ہاں، لگا اس کا باپ جو ہے سو مسلمان کس کی تو اس کی گھر پہ تو نہیں بات کر رہی ہے میرے خیال سے گھر میں بیوی سے بات کر رہی ہے جو ایسا بول رہی ہوں ارے لیکن یہ سو کس کی اما ہے کس کی بیوی سو ہے سو بیوی سو اما کیا بول رہے سو ارے بھائی ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں ہاں۔ ارے کدھر جاتے ہو کو لے کے جاتے ہیں چار پانچ ہاں۔ بوٹل ہے آج اس کی اما بھی چھوڑ دی شاید ہاں۔ اسلام اس کی بھی چھوڑ دی ایسا ہے انہیں بھی کس کی اما نے اسلام چھوڑ کس کا کا اس پوری دنیا کو معلوم ہے میں میراج کے چینل پہ جاتا ہوں سو آپ کو نہیں معلوم ہے کیا یہ میراج کے چینل پہ کیوں جاتا ہے تو کس سے بات کر رہے ہیں ہاں، ارے میراج کون <laughs> ہریا کے چینل پہ بھی جاتا ہوں <laughs> ہاں، بات کا تو دیکھیے ہریا کو آٹھ سال سے پہلے جانتا تھا اس کو میں تو ہاں۔ فیس ہاں، بک پہ تو اس کے پاس فون پہ <laughs> اچھا، اچھا، بات کر رہا ہے اس کو لگا رہے گا لیں گے نہیں آج یہ لوگ بس تو <laughs> فون ملا کے بیٹھ گئے ایک دم مزے کر اس کو کس کس کس کا کریکٹر نہیں کے بارے میں بول صرف پیسوں کے بنانے کے بیٹھی ہے وہاں پر لوگ جاؤں گا اچھا، <laughs> وہاں ہاں، کے لیے تو بھی پسند کی تو بھی رہنا اگلی بار آئیں گے نا تو پوچھتے ملیج کے چینل پہ جاتے بولتے کچھ ہوتا نہیں ابھی تمہاری ایج سکسٹی فور ہو گیا ہمارے پھر جاتے ہمارے پھر چچا جبریل سے بات کر رہے ہیں روہن روہن سنگھ چچا جبریل بھائی آج تو چچا ایکسپوز ہو گیا یار آج تو چچا ایکسپوز ہو گیا چا یہ یہاں پہ جاتے ہیں چینل میں اس کے پیچھے سازش کس کی ہے چچا کی خود کی <laughs> آپ کی لائف کا موٹو کیا ہے <laughs> کہاں پہ جاتے بتانا پہ جاتے بتانا <laughs> پلیز کنٹینیو سر جی آ رہے ہیں ابو جی سس بہت لبی ہے میں ملا ہوں ان سے لمبی لڑکی تو چاہیے مجھے اب میں چھوٹی بچی کے ساتھ کیا سر جھکا کے ملوں ہر وقت لمبی چاہیے تاکہ سر اٹھا کے بات کرے ہمیشہ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ لڑکی اس سے شادی کرو جو کم از کم سات فٹ کی ہو مطلب سات فٹ کی نہ ہو سوا چھ فٹ کی تو ہو نا ہمارے انڈیا میں ہمارے انڈیا میں لڑکی ہے پھر آپ کے لیے سات فٹ کی ہے اور لمبے بال بھی ہے اس کا نام گریٹ خالی ہے نہیں نہیں سات چلے گا سر نہیں مسئلہ ہو جائے گا سر مسئلہ ہو جائے گا دو انچ ہے سر مسئلہ ہو جائے گا نا پھر دوسرا مسئلہ آ جائے گا سر چھ فٹ کا ڈانڈیا تھوڑی کھیلنا ہے بھائی ہاں۔ <laughs> چھ فٹ ٹھیک ہے کلی کے پاس شادی کرا دے گا تو ڈانڈیا کھیلنا پڑے گا دونوں کو سر دیکھیں منیمم منیمم جو ہے نا پانچ فٹ اور نو دس انچ کی ہونی چاہیے تاکہ چار انچ کی جب ہیل پہن یار بس بتا دیا سر سر جھکا کے نہیں بات کرنی سر اٹھا کے بات کرنی ہے لو یو ایڈم بھائی پرشورام بہت بہت شکریہ سر دھنیہ سر شکریہ اپنا ٹائم بھی آئے گا یورو میں بیٹھے ہیں بھائی منا بھائی ڈر کیوں نہیں لگتا آپ کو ریزن بتاؤس اور ایڈم بھائی شش کے لیے کوئی اچھا سا سانگ گا دو سر گایا تو اتنا بہترین ہیپی برتھ ڈے سانگ گایا بہت بہت شکریہ ہاں، روحان سنگھ جی آئے ہیں دوبارہ سے چچا جبرائیل سے بات کر رہے ہیں ہاں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا سر بہت بہت شکریہ اور خالی ود ایکسٹرا ختنا کٹ ہے ٹھیک ہے یہ ساحل بھائی آخری درشکوں کو آخری آخری بات گپ شپ لگانی ہے سر تو مائک آپ کا ہوا سر بس ہمارا تو <laughs> پیام یہی ہوتا ہے ہمارے درشکوں کو کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرے اور مومنوں سے ہمارا پیغام یہی ہوتا ہے کہ عقل کے تالوں کو کھولے اللہ تعالیٰ کے تالوں کو کھولے اور اپنا دماغ لگائے ذہن لگائے سوچے سمجھے غور و فکر کرے اور اس کے بعد اس بات کا فیصلہ لے کہ کیا آپ جس مذہب جس دین کے لیے مرنے مارنے کے لیے راضی ہے بیوقوفی کرنے کے لیے راضی ہے کیا وہ ورتھ ہے بس یہی میرا میسج ہے بے شک سر بہت بہت شکریہ Adam Sahil Munna Ghalib sir hats off to your passion thank you sir open your eyes کہہ رہے ہیں جی ایڈم جوک سمجھا نہیں اور ہمارا ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہو گیا ہے ڈانڈیاں والا یار اب جوک سمجھا ہی دو یار یہ اب سمجھا ہی دو یار لوگ ہنس ہنس کے پاس وہ آپ ختم کرو بیک سٹیج میں سمجھاتا ہوں اوکے بیک سٹیج میں سمجھیں گے اوکے بیک سٹیج میں سمجھیں گے اور رائٹ جی بیک سٹیج میں سمجھیں گے اور تھینک یو سر سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جلیبی بھائی آپ کا کوئی لاسٹ پیغام نہیں میرا بس اتنا ہی پیغام ہے کہ یہ جو مطلب ہم جو بھی کر رہے ہیں اس چیزوں کو آپ دور دور تک پہنچاؤ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرو جو اپنے آپ سیکولر سیکولر سیکولر ہندو بنے گھومتے ہیں ان کو بتاؤ اصلیت اسلام کی اور جتنے بھی ہمارے مومن بھائی ہیں ان کو بھی ان تک بھی ہماری باتیں پہنچاؤ تو جلد سے جلد ہمیں ریزلٹ ملے بس اور کچھ نہیں باقی ہم سب کے چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو ختم ہونے کے بعد میں نیچے کمنٹ کرنا نہیں بھولے بالکل کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ اس کی ریچ بڑھے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آخری بھائی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا گانا بجانا بھی ہو جائے جس کی بیوی لمبی اس کا بھی بڑا نام ہے دیوار سے لگا دو سیڑھی کا کیا کام ہے جس کی بیوی موٹی اس کا بھی بڑا کام ہے جس کی بیوی موٹی او موٹی او موٹی جس کی بیوی موٹی اس کا بھی بڑا کام ہے بستر پہ لٹا دو گدے کا کیا کام ہے آہا یار سمن سمن کھٹوا آپ کے پورے چالیس روپے پورے وصول ہو گئے حلال اچھی نیند آئے گی <laughs> جس کی بیوی چھوٹی اس کا بھی بڑا نام ہے جس کی بیوی چھوٹی <laughs> جس کی بیوی چھوٹی اس کا بھی بڑا نام ہے گود میں اٹھا لو بچے کا کیا کام ہے یار یہی لائن سے تو رسول اللہ انسپائر نہیں ہوئے تھے رسول اللہ پہلے آئے تھے رسول اللہ کی وجہ سے یہ لائن بنی ہوگی پرابلم نہیں یہ لائن اچھا، ہاں، رسول اللہ کی وجہ سے یہ والا گانا انسپائرڈ ہے ہاں، روحان سنگھ جی کیا کہتے ہیں یہ بھائی پڑھ لیں چلے بھی بھائی چیچا چیچا کے پیچھے منہ کا ہاتھ ہے ایم او کا ہاتھ ہے چیچا نے پوچھا کتا الاؤڈ ہے مو نے بولا پانی نکالنے تک چیچا نے بولا ارے میں سکسٹی فور ہوں چچا پہ پتہ نہیں کیا سوٹ ہوتا ہے لیکن ارے جی، دفعہ مس جی دوسری یا تیسری دفعہ جڑی ہیں لیکن اپنے مائک اور کیمرہ کو پرمیشن نہیں دیا تو مس جی میں آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا انفارچونیٹلی آپ کو کیمرے اور مائک کو پرمیشن دینا ہوگا نہیں یہ بتاؤں گا تو oh۔ ملتے ہیں بھائی سب لوگوں سے ایک دو پھر بعد میں گپ شپ لگائیں گے اور سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ سب درشکوں کا سب دوستوں بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جاتے جاتے آپ سب کو کہیں گے ایک بار پھر اس چینل کی ریچ بڑھائیے آج ہم چار thousand four thousand two hundred تک پہنچے ہیں اپنے اس سنگل چینل کے اوپر تو اچھی ریچ ہے لیکن اور بڑھنی چاہیے اور ہمیں ون تھاؤزینڈ کے اوپر اوپر جانا ہے خیر سے اور یار تقدیر پہ آزر آنا کفر بھائی اب کیا مجھے چیٹ کر رہے ہیں سر اب بہت لیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ ریفرنس ہاں۔ مانگ رہے ہیں کفر بھی تاغوت صاحب آپ اپنے ڈسکشن کے پاس جاؤ سکرین شاٹ میں آپ کو وہاں جو سکرین ہے اس میں آپ کو نمبر مل جائے گا سکرین ہاں، پہ سارے نمبر ہیں سر آپ کے سامنے سنا ڈاٹ کام کے نمبروں کے ساتھ ساری حدیثیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سید مومن کا تھرک چھا سمن نہ ہو کڑک چاہے سامان نہ ہو کڑک ہاں۔ مومن کی ٹرک ہے محمد کی طرح کی اور یہ کیا کہتے ہیں high line team keep up love you Harpreet Sandhu sir Harpreet Sandhu ji بہت بہت شکریہ thank you so very much everyone once again جاتے ہوئے بہت بہت دھنیہ واد شکریہ جے ہند یشوا اکبر